لیڈیز حبی ویز we are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educate he knows Islam and Christianity very well he's sorry some پرٹ مورتی آپ لوگوں کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت امید ہے آپ لوگوں کا پچھلا پورا ہفتہ بہت سکون بہت اطمینان اور بہت پیار سے گزرا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی لائف سٹریم کا ٹاپک اور ٹائٹل دیکھ کے بھی آپ لوگوں کو بڑی پرسنتا ملی ہوگی کیونکہ یہ ہمارے تمام مسلوں کا بیسک رنڈی رونا ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی حکم دیتا ہے اسلام ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے کہ اسلامک ٹیکسٹ میں ہے کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بنایا کیا یہ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں یہ ایک بات نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکالرز نے اسلامک ٹیکسٹ کو قرآن و حدیث کو کس طریقے سے چینج کیا اور انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی یہ ہم دیکھیں گے یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے اس میں ات, اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا پارٹ ون یہ پارٹ ون لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس کو پورے طریقے سے کور نہیں کر سکیں گے آج ہم صرف اس کا ایک ایسپیکٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر پارٹ ٹو میں اس کا دوسرا ایسپیکٹ دیکھیں گے اور پھر پارٹ تھری میں ہم اس کا تیسرا ایسپیکٹ دیکھیں گے کیونکہ اتنا زیادہ مٹیریل ہے اور اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ ہم اس کو ود ان ون پارٹ ختم کر ہی نہیں سکتے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام نے ڈفرنٹ جگہوں سے چیزیں چوری کی کچھ چیزیں اسلام نے چوڑی کی یہودیوں کی کتاب سے کچھ چیزیں اسلام نے چوری کی کرسچنوں کی کتاب سے کچھ چیزیں اسلام نے چوری کی آگ پرستوں کی کتاب سے اور کچھ چیزیں اسلام نے چوری کی بت پرستوں کی کتاب سے اب یہ چار یا پانچ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کو محمد نے پکڑا اور ان کو اپنی کتاب کے اندر مکس اینڈ میچ کر کے ڈالنے کی کوشش کی اب جب محمد نے یہ بڑی ساری حرکت کی تو اس حرکت میں عقل مند تو تھا وہ لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا قرآن اس بات کی اگوائی دیتا ہے کہ محمد پڑھا لکھا نہیں ہے امی ہے ان پڑھ ہے چلاک ضرور تھا یہ بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کننگ انسان آپ کو پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملے گا کننگ نیس میں اس کا جواب کوئی نہیں تھا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ محمد جو جو کچھ سنتا رہا وہ ڈالتا رہا اپنی اس کتاب کے اندر جس کی وجہ سے آج ہم ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے جب دیکھیں گے قرآن کو کو حدیثوں تو ہمیں ڈفرنٹ طریقوں سے اللہ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مونیتھیسٹک خدا ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو اللہ کے ساتھ ملٹیپل اور الہ نظر آنا شروع ہوں گے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا آج کی اس ڈیٹیل میں اور یہ ایک نہیں ہوں گا یہ ملٹیپل سٹریمز ہوں گی اور ساحل بھائی آپ کا سواگت ہے کیا ٹائم پہ آپ پڑے ہیں آپ یو ساحل لگتا ہے ساحل صاحب کے ساتھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں چلیں جتنی دیر میں ہمارے ساحل بھائی جو ہیں اپنی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کو صحیح کرتے ہیں آواز آ رہی ہے میری اب آ رہی ہے صاحب کیا حال ہے کیا حال چال لالا کیا حال چال سر بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس چلو آج فرسٹ ٹائم میرا یہ بلوٹوتھ جو ہے اس میں کنیکٹ ہو پایا ہے اڑے باپ رے یعنی کہ آج آپ سوری بولیے نہیں آپ بولو میں نے کہا یعنی آج آپ چلتے پھرتے بھی بات کر سکیں گے آپ کو ایک کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں، میں موبائل سے کنیکٹڈ ہوں ارے واہ تو ساحل صاحب آپ آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں بڑے عرصے نے اسلام کی تبلیغ کی اسلام کو پھیلایا اگر آپ مولوی اور اسکالرس کے تھرو دیکھو ابھی میں قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتا آپ سے جو مولوی اسکالر جن کے تھرو آپ نے اسلام کو پڑھا اور سنا ان کے مطابق اللہ کی وحدنیت یا توحید کسے کہتے ہیں دیکھیں توحید کا جو کانسیپٹ ہے نا اسلام میں یہ کافی جیسے کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ اسلام اختلاف کا نام ہے ہے نا چاہے وہ عقائد ہو چاہے وہ قرو کا مسئلہ ہو اسلام اختلاف کا نام ہے کوئی ایک جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ ایسا بہت مشکل ہوگا کہ کوئی ایک چیز ہو جس میں ہر ہر مسلمان جو ہے وہ اتفاق کرتا ہو تو یہ جو توحید کا مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس میں بھی کافی اختلاف ہے ٹھیک ہے اب توحید سلفیوں کے نزدیک کچھ اور ہے دیوبندیوں کے نزدیک کچھ اور ہے بریلویوں کے نزدیک کچھ اور ہے سلفی اور دیوبندی اکثر جو ہے یہ بریلویوں کو یہ ہمیشہ ان کا تانا رہتا ہے کہ یہ توحید پرس نہیں ہے یہ لوگ ان کے اندر توحید نہیں ہے یہ قبر پوجک ہے اور یہ یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں اولیاؤں سے فیض حاصل کرنے کا ان کے اندر کانسیپٹ ہے اولیاؤں سے مدد مانگتے ہیں تو بیسیکلی توحید جو سلفیوں کے اکارڈنگ اگر دیکھو گے تو ایک اللہ کے سوا آپ کسی سے نہ مدد مانگ سکتے ہو نہ حاجت آپ کسی کے سامنے رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد اللہ ہی جو ہے وہ سب کچھ چلا رہا ہے اللہ کی وحدانیت اللہ کا ایک ہونا اس کی صفات میں اس کی جات میں تو اس طریقے کا کانسیپٹ آپ کو توحید کا ملے گا بہترین ہو گیا اب اگر ہم اس قسم کا کانٹیکس اگر ہم دیکھیں تو شرک کی کتنی اقسام ہے شرک وہی ہے جو توحید کی جو اقسام ہے ربوبیت اور کیا ہے یار دو تین ہے اس میں ایک تو ربوبیت ہے الوحیت ہے شرک ہے ہاں, ہاں، صفات ہے اب اب اب یہ شرک جی جی پلیز ہاں تو یہ یہ جو تم نے سوال کیا شرک کے کتنے اقسام ہے تو جو جو ایسپیکٹ پہ حملہ ہوگا شرک کا تو وہ شرک اس اس توحید کے ٹائپ پہ جو ہے آپ شرک کر رہے ہو یعنی جی، اللہ جی۔ کی ربوبیت میں آپ شرک کر رہے ہو اللہ کے اسم و صفات میں آپ شرک کر رہے ہو اس طریقے سے بالکل سو so, اللہ کی اسم اللہ کی ربوبیت یعنی کہ رب کا ایک سے زیادہ ہونے کا رب ہونے کی مطلب ہو گیا اللہ کے ربوبیت کے اندر شرک ٹھیک ہے اچھا اگر ہم شرک کو لیتے ہیں شرک اسما و صفات اگر اللہ کی اسما اور صفات آپ نے کسی بھی اور کو دے دی ہیں اسائن کر دی ہیں تو یہ شرک اسما و صفات ہو جائے گی ٹھیک ہے ہاں، اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں ایڈم میں جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے ٹھیک ہے تو ان کو عام طور پہ گوش اعظم کہا جاتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پھر ان کے نام پہ بہت نیازے اور وہ گیارہویں فلانا ڈکانا بہت کچھ ہوتا ہے تو اب یہ جیسے کہ اگر میں ایز اے سلفی اس کو بولوں تو گوش جو ہوتا ہے مدد کرنے والا ٹھیک ہے وہ صرف اللہ ہے بالکل آپ نے یہاں پہ کسی بندے کو کسی ولی کو غوث کہہ کے آپ نے اللہ کے صفات میں اللہ کے صفات میں آپ نے شرک کیا بالکل درست لیکن یہ تو ہو گیا ایک ایسی چیز کہ اس کو آدھے سے زیادہ اسکالر جو ہیں وہ کہہ دیں گے ہم نہیں مانتے غوث اعظم ہم نہیں کہتے غوث اعظم کو لیکن میں اگر آپ کو قرآن سے دکھاؤں کہ اللہ نے قرآن میں کسی کو اپنے صفات خود دے دیے کیا کہیں گے یار تم تو کچھ بھی دکھا سکتے ہو دکھاؤ ہمارے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا ماشاء اللہ اللہ اللہ سر کے کے بہترین ناموں میں سے کچھ نام ہیں ٹھیک ہے اور ان کچھ ناموں میں سے ایک نام اللہ کہتا ہے قرآن چیپٹر نمبر نائن کے اندر آیت نمبر ایک سو ستارہ میں اپنے دو ناموں کا کال دیتا ہے میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں اس کے بعد کچھ سپر چیٹس لیں گے لوگوں کے لیے فوڈ آف تھاٹ ہے ٹو بگن ود تمام مسلمانوں کے لیے یہ جناب اللہ کے دو نام ہیں سہیل صاحب آپ بڑے اچھے طریقے سے عربی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اللہ میاں کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے رعوف اور رحیم سر یہ دو نام جی۔ عربی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاں، اللہ میاں کہہ رہا ہے ہی forgave them. them Indeed, he was to kind and and merciful, Rauf Rahim. لوگ ہی بتائیں گے تو اللہ کے دو نام ہیں ایک دو اللہ کے ننوے ناموں میں سے دو نام ہیں رعوف اینڈ رحیم اللہ کے ننانوے ناموں میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم المالک القدوس السلام اور مؤمن المحیمین العزیز الجبار تو نرنوے ناموں میں سے دو نام ہیں دو نام ہیں رعوف ایک نام ہے رعوف دوسرا نام ہے رحیم اچھا اسی اسی قرآن کی سیکنڈ لاسٹ سورت دیکھیں اگر ہم سیکنڈ لاسٹ آیت دیکھیں اسی کی قرآن کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے بیسیکلی ایک طرح کی تو اللہ نے اپنے نبی کو محمد کو رعوف الرحیم کہہ دیے سیم لفظ ساحل صاحب پڑھ رہے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ شرک اسمت الصفات ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سٹارٹنگ میں شرک اسم اف صفات نام اور صفات کا شرک اللہ نے قرآن میں خود کر دیا یہ اسکالر جو ہیں یہ اسما اور صفات کے شرک کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ اور محمد آج ہم دیکھیں گے قرآن کی ایک ٹائپ کی ٹرینٹی قرآن میں ملٹیپل ٹرینٹیز موجود ہیں آج ہم دیکھیں گے ایک ٹائپ کی ٹرینٹی اللہ محمد اینڈ ہجرائے اسود کالا پتھر اللہ محمد اور کالا پتھر یہ تینوں جو ہیں یہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے کہ ایک خدا کرتا ہے اگر اس آیت کو اگر آپ لیں تو وہ محمد جو چودہ سو سال سے مر چکا ہے پراببلی اس کا جسم اس وقت گل گیا ہوا ہے اور میرا خیال میں ہڈیاں بھی چودہ سال تک زندہ نہیں رہ سکتی وہ بھی راک ہو چکی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر آج تک رعوف الرحیم کیسے رہ سکتا ہے اگر وہ ہمیشہ زندہ نہیں ہے یہاں ورنہ ورنہ محمد کو رعوف الرحیم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے بعد کوئی آیت نہیں آئی ہوئی جو جسٹیفائی کر سکے اس رعوف الرحیم کو اسی لیے یا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ جب تک زندہ ہے تب تک رہو ایگزیکٹلی پھر محمد قرآن میں ملٹیپل آیات ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ محمد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر وٹنس ہوگا Muhammad will be witness over the man the woman the مسلمات دا مومنی قرآن چیپٹر نمبر فور آیت نمبر فورٹی ون کو میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں so how when we bring from a nation witness and we bring you you oh Muhammad against them as a witness جب محمد کی موت ہوئی تو لوگوں نے آ کے بولا اب لوگ جو وہاں پہ عربی جانتے ہیں سائل جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ بول رہے ہیں محمد کی موت کے اوپر محمد کو موت نہیں ہو سکتی اس نے ہمارے اوپر شہادت نہیں دی ابھی یہ لوگ ہم سے عربی عربی کھیلتے ہیں نا میری ایک لائف اسٹریم ہے جس کا نام ہے ڈیتھ آف محمد محمد کی موت ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے اس کو کافی ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے لیکن آج ہم شیر کے اندر اس کو دکھائیں گے تھوڑا سا محمد کی موت لیکن پرابلم یہ ہے ساحل کہ محمد مر گیا لوگ آئے ہیں اور ان کو پتہ لگا کہ محمد مر گیا ٹھیک ہے وہ آ کے رونا شروع ہو گیا محمد مر جائے محمد نے تو ابھی ہمارے اوپر شہادہ نہیں دیا اس نے ابھی ہماری وٹنس نہیں کی ہم تو مر جائیں گے ہم تو جنم میں جائیں گے محمد نے ہمارے اوپر شہادت نہیں دی ایک اور آئے تھا قرآن میں چیپٹر نمبر نمبر اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تمہیں دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو مسلمان لوگوں پہ گواہ ہوتے رہیں گے مرتے رہیں گے مسلمان پرولر میں ہیں تم لوگ آؤ گے گواہی دو گے لوگوں کی گواہ رہو گے مر جاؤ گے پھر اور بندے آئیں گے گواہ رہیں گے مر جائیں گے یہ لوگوں کے لیے لیکن تم پہ محمد گواہ رہے گا تم پہ محمد کیسے گواہ رہ سکتا ہے اگر وہ زندہ نہیں ہے مر گیا آج ایک مسلمان کنورٹ ہوتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے ایک بندہ اس پہ محمد کیسے گواہی دے سکتا ہے اگر محمد زندہ نہیں ہے تو کیسے دے سکتا ہے ساحل بھائی نہیں دے سکتا کیونکہ محمد کو اومنی پریزنٹ ہونا چاہیے اور زندہ ہونا چاہیے یہ دونوں کام جب تک محمد کے نہیں ہوں گے وہ گواہی نہیں دے سکتا اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی سٹریم کو ہم اوپن کرتے ہیں اپنے دوستوں یاروں بہنوں بھائیوں کے لیے اور کچھ سپر چیٹس لیتے ہیں فور مومنز اونلی میں نے لفظ لکھا ہے مومنوں کے لیے یہ اوپن لائف سٹریم ہر وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اسلامک سکرپچرز کو ٹیکس کو وہ جڑے ہمارے پاس ہروندر سنگھ صاحب ہیں انہوں نے فورٹی روپیز کا سپر سٹیکر دیا تھا ایرم سیکر اللہ ہے کوئی غلط ثابت کر دے گڈ <laughs> من یار سیدھے ہی آیا ہروندر سنگھ شوراب جی نے کہا تھا جی ایڈم ایڈم ایڈم آجا آجا آجا sorry for the delay guys آج تھوڑا سا میں لیٹ سٹارٹ کیا کوئی پانچ سات منٹ لیٹ ہو گئے مجھے آتے آتے بہت بہت دھنیہ واد آپ سب کا اچھا ایڈم جی سر ایڈم ہاں میرا کنیکشن تھوڑا پھر سے ڈراپ ہو گیا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شہیدہ والی جو آیت اللہ رسول گواہ رہیں گے اسی وجہ سے دیکھو کہ مسلمانوں میں ایک ایک عقائد کے ایک عقیدے پہ بحث ہوتی ہے رسول اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے پہ یس ٹھیک ہے کہ کیا رسول اللہ حاضر اور ناظر ہے ہر جگہ اسی اسی بحث میں بریلوی حضرات جو ہے وہ اس ان, طریقے کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں جہاں پہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ گواہ رہیں گے تو گواہ ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے بالکل تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حاضر اور نازر ہے اور پھنس گئے اب پھنس گئے مومن پھنس گئے اب پھنس گئے نا اگر حاضر اور ناظر ہے اومنی ہاں۔ پریزنٹ ہے تو اومنی پریزنٹ صرف خدا کی ذات ہو سکتی ہے گارڈ کی ذات ہو سکتی ہے ہاؤ کین محمد بھی اومنی پریزنٹ کیونکہ اومنی پریزنٹ جو ہے یہ شرک میں آ گیا ابھی میں آپ کو شرک کی ڈیفینیشن بھی دکھاؤں گا مطلب اس میں ایک چیز ایڈ کر لو ہاں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کر لو کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ حاضر اور ناظر ہے تو آپ جہاں بھی جا رہے ہو باتھ روم میں آپ جو ہے نہا رہے ہو پاخانہ پیشاب پاخانہ کر رہے ہو اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈنگ ڈونگ کر رہے ہو آپ اپنی وائف کے ساتھ گرل فرینڈ کے ساتھ تو رسول اللہ ادھر حاضر ہے بے شک وہ پورنوگرافک ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹٹی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں obviously یار this is stupidity this is stupidity stupidity ہے یار <laughs> ہمارے پاس رائل کنگ آئے تھے انہوں نے ہیلو بولا فورٹی روپیز کے ساتھ thank you sir hello to you please continue sir آئے سلام المسیح ارم ابو جی یہ ٹاپک بہت ضروری تھا سر بہت بہت شکریہ thank you sir Harvinder Singh آئے ہیں کہتے ہیں ساحل بھائی آؤ نا میری جان ساحل بھائی آ چکے ہیں سر آپ کی بات میری جان سن لی انہوں نے میری جان <laughs> روحان دوسرے والا بولتے ہیں نمسکار ایڈم ساحل نمسکار سر اور ایکس مسلم عبد الجی بولتے ہیں نمسکار روہن بھائی کل غائب تھے روہن بھائی ہمارے کل کل دوسرے والے ایڈم دوسرے والے روہن بھائی کل غائب تھے نہیں تھے کل ہاں بزی تھے میرے خیال میں مصروفیت میں لگے ہوئے تھے ہمارے ایکس مسلم عبد الجی بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ لالا جی 61 کے subscriber few of them from me sir thank you ex Muslim عبد الجی بہت بہت بہت دھنیہ واد آپ کا اور بلا جی آتے ہیں سپر اسٹیکر 100 کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے پاس سورب یادو جی آتے ہیں کہتے ہیں ساحل انٹری میری آواز آ رہی ہے کیا ایڈم <laughs> ساحل چھکا لگا دیا سورب جی نے اور ساحل کا ہیڈ فون بہت ہی سستے والا لگتا ہے اور پتن جلی یوگی صاحب بولتے ہیں ستے بولا ایڈم بھائی سر بہت بہت شکریہ سر اور میں نے <laughs> میں نے بولا میں نے بولا بار بار دیکھا نا پھر آواز گئی پھر آواز گئی <laughs> مانک جی آگے کہتے ہیں جی why hate for Jews so deep rooted any specific reason cause even after so many generation کیونکہ قرآن نے بول دیا نا سر قرآن نے بول دیا تو پھر ہیٹریٹ کیسے نکل سکتی ہے جب ایک آپ کی ایسی کتاب جو کہ آپ کو ہیٹریٹ سکھا رہی ہے اور آپ اس کو اللہ کا کلام بول رہے ہو تو نکل کیسے سکتا ہے ہیٹریٹ کیوں سکھا رہی ہے اس کے پیچھے ایک فل کہانی ہے کسی دن اسٹریم کریں گے کیونکہ جب بھی محمد کو ڈسکشن کے اندر ڈبیٹس کے اندر ہرایا ہے تو جوز نے ہرایا کیونکہ محمد نے سب سے بڑی گیم کی کی تھی اس نے کہا تھا جوز کا اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہی ہے تو جوس ڈبیٹ ہوتی تھی اور جب بھی ذلیل کرتے تھے کوئی محمد کو وہ جو کرتے تھے تو اس وجہ سے ایرم بھائی ساحل بھائی پرنام nice to see you bros thank you so very much Sunny ji and then agnostic آئے ہیں کہتے ہیں ایرم سیکر زندہ باد sir with two dollar appreciated Luciferian آئے ہیں کہتے ہیں hello brother sorry in the serious topic but I am waiting since two weeks that Allah will take talk to our favourite مرتد نہیں بھائی اللہ ٹاک نہیں کر سکتا اسے پتا ڈبیٹ میں آ جائے گا بھاگتا ہے میرے سے بھائی بھاگتا ہے بھاگتا ہے لو اینڈ لائٹ کہتے ہیں just of work that but miss on will get ویسے نہیں چلا تھا رکھ دیا ہوں ارے بھائی کسی نے بولا کہ سستا ہیڈ فون ہے بھائی چار ہزار روپیہ ڈالا تھا میں نے یار پورے برباد ہو گئے بھائی یہ ہیڈ فون پھینک دے دوں نہیں ایکچولی میں نے باقی سب جگہ چلتا ہے بھائی خالی یہ سٹریم یارڈ پہ کام نہیں کرتا سٹریم یارڈ سے اس کی کیا دشمنی ہے پتا نہیں باقی تو بہت اچھا ورک کرتا ہے انفیکٹ یہ جب میں مطلب سٹریم یارڈ موبائل کا بول رہا ہوں جب میں لیپ ٹاپ سے جب سٹریم کرتا ہوں تو اسی ہیڈ فون سے میں سنتا ہوں تو it works absolutely fine there یہ پتہ نہیں موبائل سے کیا دشمنی ہے دوسرا جو میرا موبائل ہے اس میں بھی یہ ہیڈ فون کنیکٹ نہیں ہوتا ہے مے بی میرے کو وائرڈ ہیڈ فون ایک لے کے رکھنا پڑے گا کہ اگر ان کیس میں موبائل سے اگر کوئی اسٹریم جوائن کروں تو تھوڑا آسانی ہو جائے اچھا میں بھی جب فون سے آتا ہوں لائیو آتا ہوں تمہارے پاس وغیرہ تو آواز میں نا ڈسٹورشن آتی تھی یاد ہے کبھی کبھی جب میں فون ہاں۔ سے آتا تھا کٹ کے آتی تھی ایک کرنگ کرنگ بیچ میں آتا تھا پتہ نہیں بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ اور سٹریم یارڈ آن فون میں مسئلہ ہے حالانکہ بلوٹوتھ کے ساتھ ہی کرتا ہوں ہوں کمپیوٹر پہ لیکن فون سے تو آپ جا کے سن سکتے ہیں ریکارڈڈ ہے Eram because I love you you are the real man kudos sir brain is everything بہت بہت شکریہ جی دھنیہ واد اینڈ دین وی ہیو تلک تلک تلک ٹھیک ہے مولانا نریندر الدین مودی سیڈ اللہ از رحمان اینڈ رحیم نن اسٹینڈ فار دا وائلڈ ہاں میں سن رہا تھا میں نے مودی کی اس بات کے اوپر کسی دن کروں گا مودی کی اور uh, <laughs> چند ایک باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ میں دیکھی کہ اسلام مینس پیس اینڈ آل تو مودی جی کو بھی بولنا پڑے گا کہ مودی جی ووٹوں کے لیے اتنا مت گرو کہ تم اٹھ ہی نہ سکو تو میری مودی جی کو یہ پیغام ہے کہ مودی جی ووٹوں کے لیے اتنا نہ گرو کہ کبھی کھڑے ہی نہ ہو سکو تو بہرحال صرف بارہ سو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں بھائی کو شیئر کریں stream and bring people in because آج کی اسٹریم نیلز آن دا کافنز ہیں جو کہ ہم ڈالیں گے اسلام کی اس کے اوپر اچھا کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپک تھوڑا مطلب تھوڑا بورنگ لگے یا پھر دماغ کے اوپر سے جائے بٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی پہ سمجھو جو مسلمان ہے ان کا اسلام ٹکا ہوا ہے توحید کے اوپر تو تھوڑا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو اور لائک اور شیئر ضرور کرو اور ساحل دیکھو دوسرا پرابلم اس کا یہ ہے ساحل کے ہر دفعہ مسلے آ کے ہمیں کیا کہتے ہیں تمہیں کیا کہتے ہیں اللہ اللہ ہے نا کریٹر ہے نا ہاں۔ ایک کریٹر ہے نا ملٹیپل نہیں ہے نا جہاں مرضی کی بات ہو رہی ہو گھوم پھر کے انہوں نے کریٹر میں آنا and we are now looking at the creator of Allah اور یہ ختم ہونے لگا آج اللہ ابھی پارٹ ون میں ختم ہو جائے گا پارٹ ٹو میں مزید ختم ہوگا اور پارٹ تھری میں مزید ختم ہوگا ابھی میں ایک ایسپیکٹ دکھا رہا ہوں اسلام کی آپ کہہ لو انڈیا میں ایسا اچھا، اسلام میں ایک اور بڑی مزدار چیز اسلام جس جگہ پہ جاتا ہے نا دنیا کی جس جگہ پہ جاتا ہے اسلام اپنے آپ کو اس جگہ کا بنانے کی کوشش کرتا ہے فار ایگزامپل جب جوز اور کرسچن پہ اس نے حملہ کیا نا تو وہاں پہ اس نے اپنے مرضی کی اس ٹائپ کی ٹرینڈی دکھانا شروع کر دی انہیں یہ انڈیا میں آیا نا تو تری مورتی دکھانا شروع کر دی انہوں نے ٹھیک ہے جو آپ دیکھیے گا اسلام میں ایک بڑی مزدار چیز یہ ہے کہ وہ اندر گھسنے کے لیے نا لوگوں کے کے اندر گھسنے لیے اپنی آئیڈیالوجی کو چینج بھی کر لیتا ہے کسی حد تک تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں گھس سکے جی جی پانی کی طرح جس برتن میں جائے اس شیپ کا ہو جائے ہاں، لیکن <laughs> تھوڑی دیر کے لیے وہی نا جب کم ہوتا ہے نا جب کم کم ہوتا ہے تب اس طرح کا ہونے کی کوشش کرتا ہے جیسی زیادہ ہوتے ہیں تب کہتے ہیں تاڈی دی ایتھے آؤ نا ہن اسی برف بن گئے پھر وہ برف بن جاتے ہیں پھر وہ برف بن کے نیزا بن جاتے ہیں دس از دا ریئلٹی آف اسلام یہ ایک بڑی مزدار گیم ہے تو بہرحال ہم دیکھیں گے مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو اس ایون آدم جو ہے اس کی پیدائش آپ کو ہند میں ملے گی کئی کتابوں کے اندر کہ آدم جو ہے وہ ہند میں پیدا ہوا تھا جی سری لنکا سری لنکا میں بولتے ہیں سری لنکا میں اتارے گئے تھے اچھا، سری لنکا میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے ہاں۔ اب سری لنکا ہندوستان کے پہاڑ تھا کسی زمانے میں شاید تو ہند میں آیا تھا اچھا کالا پتھر بھی ہند میں آیا تھا یہ بھی دکھا سکتا ہوں میں آپ کو ارے کیا کیا سننے کو مل رہا بھائی سر یہ دیکھیں گے آج ہم یہی دیکھیں گے جو اللہ ہے وہ کہاں کہاں سے پیدا ہوا ہے روحان سنگھ جی کہتے ہیں پاپا رنجیت نمسکار سر یہ آپ کو آیا نمسکار روحان بھائی عرف عبد الرحمان صاحب اور ہروندر <laughs> جی ہیں check Allah Hindi you are Allah in Farsi ارے بھائی ارے بھائی تھینک یو بھائی آج کل وکیپیڈیا پیڈیا کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے ہاں، وکیپیڈیا کی حرکتیں خراب ہو رہی ہیں امول جی آپ لائف سٹریم چھوڑ دیں بھائی آپ ہندو ہیں یا سکھ ہیں شک موس کمی سر آپ مسلمان تو نہیں ہیں نا کیوں سری میں جڑے ہوئے ہیں شک موستا کم یہ کیا ہے ایس کے ایس کے مستقم اچھا مستقیم تو مجھے مستقیم لگ رہا ہے کیا یہ مستقیم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اوکے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہاں جی آپ مسلمان ہیں بھائی جان السلام علیکم اچھا مستقیم ہیں آپ اچھا جی جی جناب وعلیکم السلام کیا ہوا آپ ہم کو کیا ہندو بنا رہے ہیں کیا نام بڑا عجیب سا لکھا ہوا تھا نا یہ کیا لکھا ہوا آپ کا فرسٹ نیم میں ہمارا اسپیلنگ سب کو ہی غلط لگتا ہے اس کے اچھا جی۔ مستقیم ہے اصل میں ہونا چاہیے مستقیم کو بنا تھا بنگال میں نا مستقیم بھائی سپاری تو تھوک دو اور بازو میں ہی تھوک ڈالے ارے ہم لوگ یہاں دیکھیے ہم لوگ یہاں دیکھیے پورا ڈپارٹ ہے یہ بہت بڑا ڈپارٹ ہے یہ ہم لوگ کام اچھا، کرتے ہیں اس کے بازو ہی تھوک ڈالتے ہاں کیا کریں گے ہم لوگ کا کم پیسہ ملتا تو کیا کرے بھائی ہم لوگ کا تھوڑی یہاں اچھا۔ پر ہی کوئی فیسلٹی ہے ہم لوگ سارا دن آٹھ گھنٹہ کرتے ہیں ہم لوگ کو تین سو روپے ملتا ہے اچھا اچھا میرے کھاتے ہیں ہم لوگ جس جگہ میں کام کرتے ہیں نا بھائی اس جگہ ہاں۔ میں ہم نہیں کھائیں اچھا، کٹنی چلو کوئی نہیں آپ بات کر ہم لوگ پیتے کھاتے نہیں ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ سارا دن وہی گٹکا چار گو پانچ گو کھا لیتے ہیں بس اچھا۔ چلو کوئی نہیں ابھی آپ ٹاپک پہ بات کرو ہاں کوئی بات نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو علم ہے اسلامک نہیں بھائی دیکھیے ہم کو تو کچھ علم نہیں ہے جیسے میرے گھر میں نے سب چلتے ہیں گھر میں اسی ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کو تو اتنا بھی ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہے کہ ہم لوگ چھوٹے عمر سے کام دھندا کرنے والے انسان ہیں جو کھائیں گے وہی جو کما کے جائیں گے وہی کھائیں گے ٹھیک ہے اتنا ہم لوگ کا پاس ٹائم بھی نہیں ہے سمجھے آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر ہی وہی بولنا چاہ رہے کہ آپس میں سب رہے کوئی کوئی ایسا بات نہ کرے کوئی سب مل سب بھائی بھائی ہے بھائی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ مسئلہ اس وجہ سے جی۔ نہیں ہے آپ ہیں جی۔ بیچارے اس آئیڈیالوجی کے اندر پیدا ہونے والے بھائی جی۔ جنہوں نے کبھی قرآن بھی شاید نہ پڑھا ہوگا نہیں پڑھے ہیں کچھ پڑھے ہیں پورے پڑھے ہیں ہاں، شاید نہیں پڑھے ہوں گے کس زبان اتنا جانکاری نہیں نہیں اتنا جانکاری کس زبان میں پڑھا قرآن ہم لوگ چھوٹا میں جب رہتے تھے چھوٹا میں نے وہی میں نے جب سیون میں پڑھتے تھے نا کچھ پڑھے ہیں اس کے بعد کس زبان میں پڑھا اردو اردو کون سی تھوڑا وہ بھی وہ بھی جہن سے اتر گیا ٹھیک ہے وہ بھی اتر گیا اوکے تو بھائی یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا آپ صرف اور صرف ایک ایسے انسان ہیں جو کہ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہو گئے جو کہ مسلمان فیملی تھی آپ کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے آپ ہماری ویڈیو سنا کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ملاؤں نے کتنا غلط سلط بتایا ہوا ہے تو شاید آپ اپنے بچوں کو اس جگہ پہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے ساتھ ہم بات ہی نہیں کر سکتے ہیں بھائی نہیں دیکھیے ہم میں تو تعلیم اس جگہ دوں گا جہاں تعلیم لائق ہو ٹھیک ہے میں نے ایک جگہ تعلیم دوں گا کہ میرا بچہ کچھ پڑھ لکھ کر کے کچھ عمل کرے نا کچھ کر سکے ہاں۔, ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اب آپ جیسے مسلمان جی، کو جی۔ تو مسلمان بھی مسلمان نہیں کہتے نا تو آپ کے کلمہ شہادت آتا ہے آپ کو نہیں ہم لوگ اتنا بھی نہیں آتا بھائی محمد <laughs> نہیں بات کرو سر کوئی میں سیریسلی میں کیا کہوں یہ میرا بھائی اب ان سے کچھ بھی کو جانکاری ہے ان کو ساری جانکاری ہے نہیں بنگالی انسان ہے بنگالی ہے نا ان کو تیار نہیں ہے وہ تو بات کرنے کے لیے نہیں وہ تھوڑا سرمار ہے لڑکی لوگ کا طرح سمجھے بات کرنے کے لیے کیا دیکھیے ہاں، تو وہ تو بات نہیں کرنے کو تیار نا تو ان سے کیا بات بولیے آپ کچھ جواب دیں کچھ کوئی ایسا بات بھی ہو کوئی ایسا ماشاء نہ جو بڑا لگ بولتا ہے ہم سنتا ہے بس سنتا ہے پڑا کچھ نہیں خود ہاں، نہیں نہیں ہم تو جانتا ہے آپ جو جانتا ہے آپ بولے گا ارے ہندی لفظ میں بولو ہاں، بول رہا ہے تو بس بھائی آپ ان کا ساتھ بات کیجیے گا آپ کا سارے میں ڈرا چلو ٹھیک ہے اوکے میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اسٹریم میں آئے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک بہت شکریہ اوکے تو یہ ہم بھائی سے ڈر گئے ہیں اور ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں جن سے ہم نہ ڈریں ان سے ہم بالکل ڈر گئے ہیں تو ہمارے <laughs> پاس آصف صاحب آتے ہیں جی آصف صاحب مسلمان ہیں آپ آصف صاحب آپ لائیو ہیں اوکے آصف صاحب تو کچھ ابھی بولنا نہیں چاہ رہے یہ پنتو جی ہیں جو کہ مسلمان تو ہو نہیں سکتے اور یہ کون ہے جی ہاں جی سرکار کیا نام رکھا ہوا آپ نے گیگا چد کیا نام ہے آپ کا گیگا گیتا یار آپ کا نام ذرا چینج کر لیں عبدل کر لیں کچھ اور کر لیں اتنا مشکل نام ہٹا لیں میسکولین لگتا ہے میسکولین لگتا ہے اصل نام رکھ لو اپنا اتنا اچھا تمہارا اصل نام ہے مسئلہ کیا ہے میں ایک باڈی بلڈر ہوں پتہ آپ کو اوکے تو کیا کروں میرا ایک کہنا ہے کہ جی۔ آپ سب ریلیجن کو ریسپیکٹ کیا کریں آپ مسلمانوں کو ریسپیکٹ نہیں کرتے اور یہ نظر آ رہا ہے میں مسلمانوں کو ریسپیکٹ کرتا ہوں میں اسلام کی ریسپیکٹ نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ آپ اسلام سے ڈرتے ہیں چلو یار مجھے ڈرنے دو اگر میں ڈرتا ہوں آپ کو یہ لگتا ہے کوئی بات نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے I respect all religion okay چلے ٹھیک ہے سر مودی صاحب تو ریسپیکٹ بالکل بھی نہیں کرتے ان کے اچھا. حالات بڑے خراب ہیں پتہ ہے okay. لیکن گاندھی جی وہ بھی ایسے ہیں کیا کریں uh -huh. میں آپ کیا کیا کروں گھنٹے اپنے ضائع کرتے ہیں پتہ آپ کو بھائی آپ کا میں کیا کروں اچھا توحید بتائیں قرآن سے پورا ٹائم ضائع کرتا ہے اپنا قرآن سے توحید بتائیں تم اسلام کے ریلیجن سے کافی جیلس ہوتے ہو اچھا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ہاں۔ توحید بتا سکتے ہیں ان کی آواز اتنی سلو کیوں آ رہی ہے مجھے اپنی آواز سوچی کر دیں ساحل ساحل اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کانسٹوپیشن ہو رہی ہے اس بندے کے کان جو ہے نا اللہ نے اس کے پچھواڑے کے سوراخ میں لگائے ہوئے ہیں کیا اسٹوپڈ لوگ ہو یار تم لوگ کیا عجیب لاجک دیتے یار تم لوگ قسم سے سیدھی بات کرنی آتی نہیں تم لوگوں کو اس کو آواز نہیں آ رہی تیرے کانسٹوپیشن ہوئی ہوئی ہے حد ہو گئی یار جا کے اپنا چیک کروا پچھواڑا اس کے اندر سے کان نکلوا ذرا تم پاگل کا بچہ نہ ہوتا اچھا توحید پہ بات کرنی ہے آپ نے کہ نہیں اور نہاؤ ٹھیک ہے تم بہت ہوئے ہو مجھے لگتا ہے تمہارا ہارٹ بھی گلیز ہے اور تمہارا مائنڈ بھی گلیز ہے پورے کے پورے اچھا، اچھا۔ پانچ گھنٹے گلیز یہ دیکھو گے کہ اپنا گیگا چڑھ آپ کو اگر پتا ہوگا تو جو آپ چیز بول رہے ہو وہ تو رسول اللہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا رسول اللہ کا جو دل تھا اس میں گندگی تھی گلیس تھا تو فرشتے نے میری عمر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے عمر کے کچھ لگتے ہیں تو دس دفعہ یہاں پہ آیا ہوا ہے بچے پاکستانی چپ کر کے سن لے جو بتا رہا ہے سبر لے جی رہا ہوں پڑ جائے گا یار ہاں میں پوائنٹ یہ رہا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو ہمارے ہارٹ گلیز ہے دل گلیز ہے تو یہ معاملہ تو رسول اللہ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں حدیث سے اور تاریخی کتابوں سے کہ رسول اللہ کا دو بار آپریشن ہوا تھا ایک بچپن میں ہوا تھا ہاں ایک بچپن میں بھی آتا ہے اور اس کے بعد پھر معراج کا جو واقعہ ہے اس میں بھی ان کا دل جو ہے وہ کاٹ کے نکال کے اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھو کے اس میں جو گندگی تھی کالا پن تھا وہ نکال کے ڈالا گیا تو یہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے اوپر کیوں تھوپنا چاہ رہے اچھا اب ان کو انمیوٹ کرتے ہیں ایک ریلیجن کی ڈسپیکٹ کرتے ہو تم کو شرم آنی چاہیے okay you both are wasting your time okay اچھا پاکستان میں باقی تمام ریلیجنس کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے پھر کن کی بتائیں آپ کتنی کرتے اب کر رہا ہوں نا ساٹھ سال سے پاکستان میں کر رہا تھا نا لوگوں کا نہیں تھے اور بتاؤ نہیں تھا مسلم نہیں تھا مسلم تھا تو یہ نام کیوں رکھا ہے یہ جھوٹا ہے پتا نہیں فراڈی ہے تو یہ بتا کہ پاکستان میں اگر ہندو کا مذاق یار کیا بکواس پاگل انسان ہے waste of bloody time topic پہ بات کیوں نہیں کرتے یہ لوگ یہاں وہاں کی باتیں کیوں کرتے آ کے پاگل کا بچہ نہ ہو تو ایڈیٹ ہر وہ چیز بھونکے گا پاکستان میں انہوں نے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں پتہ نہیں ہے بچپن سے کر رہے ہیں سالے یہاں پہ آگے میں بولتے ہیں کہ تم ریلیجن کی رسپیکٹ کیوں نہیں کر رہے شکر کرو ہم تمہاری ریسپیکٹ کر رہے ہیں اگر میری آئیڈیالوجی کچھ کچھ اور تمہارے جیسی ہوتی تو اب تک پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہوتا میں اینونومس جو جی کہتے ہیں جی گیگا چد نشے میں ہے سر نشے میں ہمیشہ ہی نشے میں یہ سب اسلام کے نشے میں ہے سالے ان لوگوں کو امب نہیں پتا روتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ایکس مسلم جنید کے نام سے آئے ہیں جی ایکس مسلم جنید وجے صاحب آپ بیک سٹیج میں جڑے ہوئے ہیں بھائی سٹریم چھوڑ دیں وجے صاحب ہلو امول صاحب آپ بھی بیک سٹیج میں جڑے ہوئے ہیں سٹریم چھوڑ دیں سر آپ دونوں مومن نہیں ہیں جی ایکس جی۔ مسلم جنید صاحب جی جنید صاحب انمیوٹ کریں اور بولیں سر ہاں جی سر بولیے سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فراڈ بند کب کریں گے فراڈ کر رہے ہیں فراڈ کر رہا ہوں اوکے کیا فراڈ کر رہا ہوں یہ جو ساحل ہے نا ایک نمبر کا جاہل ہے ٹھیک ہے اوکے محمد صاحب کی طرح بکواس نہ کریں آپ آپ بھی جاہل اور یہ بھی جاہل ہے ہاں محمد صاحب کی طرح نا یہ آپ اپنا کالا دھندا بند کریے ویسے ہی ویسے ہی ہمارے سارے آپ کو ڈبنگ کر دیا ہے سب نے آپ کو ویڈیوز کا ریسپانس دیتے نہیں ہو آتے کیوں نہیں اچھا، ایکس مسلم کیوں لگائے یہ میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا آنے کے لیے بھائی کسی پتہ نہیں ہاں وہی پتہ ہے نا تم صرف ایکس مسلم کو ادھر لاتے ہو بس اچھا چلے آپ کا اصل نام میں نے ثابت کر دیا لکھ دیا اب آپ بتائیں آپ کرنا کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بتائیں میرا یہ اصلی نام نہیں ہے سپیلنگ بھی تو ٹھیک ہے سپیلنگ بھی تو ٹھیک کرو نہیں کرنا میں نے اچھا وہ جو پیچھے آپ کے جو دو بندے یہ دیکھو میرا بھائی بول رہا ہے یہ کیا یہ کون سے دو گدے بھونک رہے دیکھو میرا بھائی بھی آگے ادھر سے سن کے صحیح ہے آپ کے یہاں گدے بھونکتے آپ کے یہاں گدے بھونکتے ہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا یار یہ یہ جو ہمارے پاس آج کل مسلمان ہیں ان کی لاجک کتنی خراب ہے ان کے گدے بھونکتے ہیں سیریسلی <laughs> ظاہر کیا ہو رہا ہے یار ایک بندے کو ایک بندے کے کان اس کے پچھوارے کے سوراخ میں دوسرا آیا تو اس کے گدے دیں یار یہ کیا کیا لوگ آ رہے ہیں یار ہمارے پاس آج یار یہ ہو رہا ہے یار کو گدے رہا ہیں یار باپ کو بھیج تیرے بس کی بات یہ خاتون کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے کوئی خاتون کی آواز آ رہی ہے سیریسلی اچھا یار تم نے کافی بول لیا کچھ اور بولنا ہے کوئی گالی نکالنی ہے کچھ دھمکی دینی ہے دے لو تاکہ پھر ہم آگے کسی اور سے بات کر لیں ہاں, ہاں جی آپ نے آج کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے بتائیں آج کا ٹاپک کیا ہے توحید توحید پہ بھی بات کرنے سے ڈر رہے ہوتا تو میں نہ بتایا تھا مجھے کیا پتا قرآن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ قرآن میں لفظ توحید ہے ہی نہیں یار جو پیچھے آپ کی خاتون بول رہی ہوں سے آپ پیچھے ہو جائے ان کو پتا ہو کہ توحید کیا ہے بھائی خاتون یہ میرا یہ میرا بھائی اور یہ پوچھ رہا ہے تو کس کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ عورتوں والی آواز کی ہے تمہارے بھائی کی یہ ذرا زور سے بول رہا ہے اس کی شکلنے زیادہ ہو رہی تبھی سنائی دے رہا آپ زور سے بولتا تو خاتون کی آواز نکلتی ہے اس میں سے یار ایک بات بولوں دنیا میں اگر کوئی جاہل انسان ہے نا وہ تم سے بڑا جاہل نہیں ہے اور لگی زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا ایڈم بھائی ایڈم بھائی ایک بات بولوں گا جی ہاں آٹھ منٹ بھائی سب کچھ جی۔ ہمارے پاس آئے جی وی ایکس گیمر صاحب ان کو میں نے کہیں پہ دیکھا ہوا ہے پہلے ہمارے گلی میں پھرتے ہوتے تھے بڑے لوگوں نے مارا تھا تو بھاگ گئے تھے جی سر کیا حال ہے آپ کے mister V X gamer ji mister V X gamer unmute کریں سر آپ سوری ہیلو ایڈم بھائی آپ مسلمان ہیں کہ نہیں سر میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں اس طرف جانے کی سوچ رہا تھا اب اب سوچ ختم ہو گئی ہاں جی، سوچ ختم ہو گئی جب سے آپ کا وہ اسٹریم دیکھا اتنے سر اور چلے سر آپ کی سوچ ختم ہو گئی اور کیا چاہیے ہاں بالکل لیکن میں کچھ کچھ اپنی بات لے کر ہی تھا نہیں نہیں سر سر سر ہم شیئر کریں گے آپ آپ کا کا اینگل کون سا جائے گا اسٹریم ٹائٹل کچھ اچھا اچھا ٹھیک اچھا، ٹھیک ہے ہے میرے کو اس میں بیک میں رکھ دیجیے سر میں اور ایڈم بھائی اور ساحل ساحل بھائی آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں سر میں کیونکہ ویسے تو میں ویسے ویسے میں بدھسٹ ہوں سر ریلیجن سے چلے thank you sir appreciate non moments نہ جڑے بھائی میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں <clears throat> بالکل مت جڑے نان مومنٹس این بی صاحب اگر آپ نان مومن نکلے نا میں نے آپ کو دو تین دفعہ کہا کہ مت جڑے اگر آپ نان مومن نکلے تو بڑا گیم خراب ہوئے گی جی ہلو ہاں جی مسلمان ہیں آپ کے نان مسلم ہلو ساحل بھائی ہلو ساحل بھائی آڈم بھائی آپ میرے کو میرے کو کک مت کرو میں نے پچھلی بار بھی ایک بار آیا تھا آپ نے میرے کو کک کر دیا تھا آپ مسلمان نہیں ہیں نا پہلے میرا پوائنٹ تو جان لو میں ایک دو منٹ بھی نہیں بات کروں گا اور میں چلا جاؤں گا آپ مسلمان نہیں بھائی پہ پوائنٹ تو جان لو میں دو منٹ سے زیادہ بات ہی نہیں کروں گا تھرٹی سیکنڈ ہے آپ کے پاس جلدی سے مدعا رکھے اچھا ارے اچھا نا ہلو بھائی میں مومن نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن میں ایک پوائنٹ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بولتے ہو کہ محمد صاحب عورتوں پہ ظلم کر دیتے ٹھیک ہے ہلو آواز آ رہی میری ہماری میں لال کیا موبن کا جی، ہاں۔ پتا نہیں ہے سر ہمیں اچھا، موبین بھی نہیں بنتا موبن موبن کا نہیں پتا سر ہمیں آپ کو پتا ہوتا ہمیں بتا دیجیے گا اچھا جی باڈی ریلیف میوزک مسلمان ہیں آپ یار تم نان مسلم آ کے کیوں یار ٹائم ضائع کرتے ہو سیریسلی اتنی دیر میں ہم کچھ بات کر لیں گے لوگوں کو انفارمیشن دے دیں گے بجائے اس کے کہ آپ لوگ آ کے ٹائم ضائع کرو باڈی ریلیف میوزک اچھا یہ کون آیا جی سنائپر پر صاحب مسلمان ہیں آپ مسٹر سنائپر مسلمان ہیں آپ ہاں ہیں ہاں کہاں سے انفارچونیٹلی پاکستان سے انفارچونیٹلی مسلمان ہیں ہاں تو آپ مسلمان نہیں ہیں اگر انفارچونیٹلی آپ مسلمان ہیں مطلب پیرنٹس جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں اسلامک سے اوکے سورہ کوسا سنائیں نہیں پتا okay thank you sir okay منوت متو جی آپ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے یار پلیز یار do not waste my time Sudesh Sangam جو شکیل کے نام سے آئے ہوئے فور دا لو آف جو بھی تم مانتے ہو کیوں جڑ رہے ہو Arjun Devraj ji don't join A R thirty three twenty one Singh ji do not join oh my goodness آج تو کیا مسئلہ کیا یار ان کو ہندی پڑھنی نہیں آتی انگریزی پڑھنی نہیں آتی مسئلہ کیا ان سب کے ساتھ <laughs> نان مومنوں کی بارش ہو گئی ہے بھائی بار بار نان مومن آتے جا رہے ہیں دون مومن آتے جا رہے ہیں یار آپ لوگ ایک چیز سمجھو یار جو جوائن کر رہے ہو اگر آپ اسٹوڈیو بلاک کر دو گے تو جو ایکچوئل ٹاپک مومنوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ کیسے ہوگا آپ تھوڑا تو سوچو یار تھوڑا تو سوچو اچھا کوئی ایم ایم کے نام سے آیا پیچھے وہ کہہ رہا ہے جی میں ایکس مسلم ہوں اوکے اپنا کیمرہ بند کریں اگر آپ ایکس مسلم ہیں تو کیمرے کے ساتھ نہیں لوں گا میں آپ کو کیمرہ آف کریں miss M M camera off کریں جی جی مس ایم ایم بتائیے جی میری پہلے ساحل سے بات ہوئی تھی بیک اسٹیج دے و they actually they were they had finish the stream and I did speak to Munna بھائی and Sahil and they were some other people as well اس دن نا ٹیوزڈے کے دن شاید آپ نے بیک اسٹیج پہ جی، بات جی۔ کیا تھا جی جی اوکے جی۔ میں نے آپ کو کچھ سجیشن دیے تھے ہاں میں وہ ان کو فالو کر رہی ہوں ساحل بالکل فالو کر رہی ہوں اینڈ مجھے صرف ایک ہی چیز پوچھنی تھی لائک دا وے آپ نے مجھے سب کچھ بتایا میں نے وہ سارے سوال پوچھے بھی اپنے ہسبینڈ سے تو انہوں نے instead of of answering them he he nabbed me and said کہ تم طلاق لے لو اینڈ یو نو یہ ہم کتاب کو مانتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں اینڈ وہ نو سال والا کوشچن بھی کیا تھا میں نے تو ہی سیڈ کہ حضرت Aisha very much know the marriage and whatever you don't about reality and then kind of literature and I just said this one thing to him that see I believe in Guru Nanak Dev ji I come from a Sikh family okay اینڈ میں کبھی بھی ابھی بھی گرو نانک دیو جی کو مانتی ہوں تو میں جتنا ٹائم بھی مسلم رہی ہوں میں نے کبھی اللہ سے ڈری نہیں میں کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ کہ we should fear God but مجھے بار بار یہی بولتے تھے کہ you know you should fear Allah you تمہیں ڈرنا چاہیے اینڈ خوف اینڈ وٹ ایور تو ابھی میں نے میرے پاس جو سولوشن تھا وہ تو میں نے دے دیا ہے اب اگر قانونی طور پہ اگر آپ اپنے بچوں کی کسٹڈی لے سکتے ہو تو وہ ایک الگ آپشن ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان کو آپ کی بات سننا ہی نہیں ہے اور اس پہ ڈسکشن ہی نہیں کرنا ہے تو پھر کیسے اس کو جنجال سے آپ نکال سکتے ہو ایڈم اگر if you want to add something then you can because میرے خیال سے ابھی صرف ایک قانونی راستہ ہے جہاں پہ یہ اپنے بچوں کی کسٹڈی لے سکتے پر پرابلم یہ ہے ان کا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی دھار دار دانت والے مومنی ہیں مطلب جو ایج میں ہے پرابلم یہ ہے کہ اسلام میں عورت کی اوقات ہی کیا ہے اس مومن نے جو کہا بالکل صحیح کہا اس نے کہا گیٹ لاسٹ طلاق لے لو نکل جاؤ دفاع ہو جاؤ بچے بڑے ہو چکے ہیں بچوں کو ماں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے they are they are enough کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے وہ مر جا کے دوسری شادی کر لے گا واٹس دا پرابلم فار ہم تو ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے she is done she has wasted her life جو ایک زندگی ان کو ملی تھی انہوں نے ویسٹ کر دی ختم بچے بھی ان ان کے نہیں نہیں ہے خامن بھی کا چپ کر کے بیٹھی رہے یا تو ہاں یا تو پھر منافق بن کے اگر آپ بچوں کے بنا نہیں رہ سکتی تو پھر منافق بن کے پھر رہے ان کے ساتھ آئی مین اتنا بول دے کہ بھائی don't force me to you know and all that میں اسلام میں رہوں گی بٹ ڈونٹ فورس می ویسا بول کے رہیے totally depends on you M M ji because مجھے تو ابھی کوئی اس کے علاوہ جو آپشن میرے پاس تھا وہ میں نے بتا دیا اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی سولوشن نہیں دکھ رہا اسلام میں اسلام میں جو شادی ہوتی ہے نا وہ جنموں کا بندھن نہیں ہوتا وہ ایک ایک لفظ کو تین دفعہ کہنے سے ختم ہو سکتی ہے it's the most uncertain relationship in the history relationships in the entire world ٹھیک ہے اسلامک شادی اتنا گھٹیا ریلیشن شپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمام ملاؤں کو جو مرضی مجھے آ کے جو ہے نا اس کے اوپر کنفرنٹ کر کے دکھائے اسلامک شادی کوئی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں اسٹوپڈ ریلیشن شپ ہے سیکس کرنے کے لیے دیٹس اٹ تو آپ کے پاس جب ریلیشن شپ کی گراؤنڈ ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی فیریکول کا جوڑ ہی نہیں ہے تو اس میں کیا ہے at the end of day get lost bye bye tata خود ہی آئے گی واپس ماں باپ نے تو اس کو رکھنا نہیں ہے جاب کر نہیں سکتی ہے خود ہی واپس آئے گی that's where you are standing مگر میں نے ہاں۔ سارا کچھ بالکل سیدھا سیدھا بلنٹلی کہہ دیا مگر دیٹس دا ریالٹی شاید آپ کو برا لگے گی میری یہ بات لیکن یہ ریالٹی ہے آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہاں میں twenty years I was with this man So you um, wasted your youth with this man. Yes. That's um, that's the reality. But then, سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سننا بند کر دیتے شٹر ڈاؤن کر دیتے کان بند کر لیتے ہیں دفع ہو جاؤ تم نے جو ہے بلاسمی کر رہی ہو نکل جاؤ اور لڑکی عورت سے کون سنتا ہے مسلمان کون سا مسلمان جو لڑکی سے سنے گا ہارڈلی کچھ مسلمان ہوں گے جو لڑکی کی بات سن لیں گے ورنہ آپ تو ویسے فیمل ہیں آدھے دماغ والی ہیں آپ کی اوقات کیا ہے اچھا ان کی ایڈم ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو بھی ایک بار سے وہ سن لیتا ہاں۔ لیکن اب شادی ہو چکی اور بچے ہو چکے now she is not that young تو ظاہر سی بات ہے یار وہ آپ کو ویسی اہمیت نہیں دے گا وہ نہیں ہاں، سنے گا محمد نے تو محمد بھائی بیوی کو چھوڑنے کی بھی کوشش کی تھی نا جب اس نے کہا تھا اچھا میرا ٹائم دوسری لڑکی کو دے دو عائشہ کو دے دو سودا بھى ہو گئی تھی محمد محمد نے چھوڑنے کی کوشش کی اس نے کہا اچھا اچھا چھوڑو نہیں مجھے رکھ لو اور دوسری شادی جو اپنی دوسری بیوی ہے اسلام تو کہتا ہے نا کہ عورت جو جو بڈی ہو جاتی ہے وہ ڈیبل کا روپ دھار لیتی ہے اچھا اس میں ان کے پاس میرے خیال سے ایک آپشن جو بچا ہے وہ کسی طریقے سے ہسبینڈ تو سننا نہیں چاہتا ٹھیک ہے اس کو گولی مارو آپ گولی مارو ان سینس اوائڈ کرو آپ کے جو بچے ہیں چونکہ وہ آپ سے آ کے ملتے بھی ہے تو at least speak to them ان سے دیکھو کچھ اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کے بچے شاید آپ کو مل جائے وہ ایک لاسٹ آپشن آپ کے پاس ہو سکتا ہے if you speak to your children اگر وہ واقعی میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو تھوڑا بہت تو سمجھیں گے ماں کی بات تو ایک آپشن آپ کے پاس ابھی بھی ہے ہاں وہ وہ ایسی سچویشن میں یہ تو تو تو ابھی نہیں ہے ہی سیز اس میں کتنی اس کو کتنا وہ ایکچولی کرے گا پروف کرے گا کہ نہیں یہ نہیں پتا بٹ یہ کہ ہاں تم بچوں کو مل لینا جو ہاں، اپنی کنوینئنس کے حساب سے جب تمہیں کنوینئنٹ لگے you know he is very sarcastic اچھا میں ایم ایم جی کے ذریعے سے مطلب میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں سب کو بولنا چاہوں گا یار جو لڑکیاں اور بار بار ہم نے یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے لیکن دیکھیے کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے کچھ دنوں میں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جہاں پہ لڑکی سکھ تھی ہندو تھی کچھ اور تھی اس نے شادی کے چکر میں اسلام قبول کیا دین اس کے بعد میں ساحل یہ بھی یہ بھی یہ بھی ایک ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایکچولی یہ کہ اس طریقے سے جو شادیاں ہوتی ہیں they they eventually end up like this regard your people are doing ہاں مجھے ویسے پورا واقعہ نہیں پتا اگر اگر یہ ڈسکورڈ چلاتی ہوں تو میں چاہوں گا نا کہ ان سے تھوڑی بات چیت ہو ہماری کیونکہ ایسے کچھ مسئلے حل کیے گئے ہیں ابھی تو مجھے پورا واقعہ ہی نہیں پتا گیا تو میں نہیں چاہوں گا کہ پبلک نے اگر سن رکھا ہو تو دوبارہ سننے میں وقت خراب ہو پبلک کا سنا بھی نہیں اور سننا بھی نہیں انہوں نے بیک سٹیج میں پہلے بات کی تھی تو آپ ایسا کریں نا ایم ایم ڈسکورڈ پہ جڑ جائیں زیادہ بہتر ہوگا تاکہ کھل کے بات ہو سکے لائیو میں کھل کے بات نہیں ہو سکتی بیکاز بہت سارے لوگ سن رہے ہیں جی، جی۔ مسلمان بھی سن رہے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ ہاں میں جی، ہاں جڑ ٹھیک ہے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا جاتے جاتے میں بس ایڈم ان سے کہوں گا کہ شارٹ میں ایک میسج ساری ان لڑکیوں کو دے جو پیار کے چکر میں مومنوں کے ساتھ شادی کرتے شارٹ میں کرسپ ایک دم بتائیے کیا ہوگا اور کیوں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے چیزوں میں میں یہی کہوں گی یہ کہ بالکل آپ کو اپنی ہستی مٹا کے اگر آپ رہ سکتے ہو بنا کوئی سوال کرے بنا بنا کوئی آواز ریز کرے اپنے سامنے اپنے ریلیجن کی برائی سننی اپنے پیرنٹس کو جہنمی سننا اگر آپ یہ سب ٹالریٹ کر سکتے ہو تو definitely go ahead it is going to be a living hell for you forget about going to heaven اور ہیل آف وٹ ایور اپنے پیٹ سے دو مسلمان پیدا کر کے دے دیے میں شاید دو سردار دے سکتی تھی دس از واٹ مائی مدرس می کہ تم سکھی کا بوٹا لگا سکتی تھی لیکن نہیں ہوا یہ میں یہی کہنا یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مذہب میں رہو اپنے دھرم میں رہو یہ سب بینگ سیکولر اور یہ سب کچھ اٹ پیز نتھنگ مجھے ایسے انوائرمنٹ میں نہیں رکھا گیا تھا جہاں پہ مجھے سکھایا جاتا یہ کہ you know going inter religion for that matter that to a Muslim is really going to make my life it is going to disturb everything I am in depression today I am taking antidepressants I can not sleep it is very difficult for me I am forty two years کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے راستے میں آئے گا بی اسٹرانگ آپ ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ سوچ کے آپ اپنی ہیلتھ خراب نہ کرے بس میں یہی سجیشن دوں گا اور دینی بھائی سے آپ ڈسکاٹ جڑے ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ بہتر سجیشن آپ کو دے تاکہ آپ کی فیملی یا کم سے کم آپ کے بچے آپ کو مل جائے ایڈم کچھ بولنا تھا آئی ایم سوری میں نہیں یار ہم ہم ہم speechless already I have nothing else to say میں خیال میں بیک سٹیج میں بات کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا یہاں پہ جی جی جی, جی، بالکل میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ جی چلے تھینک یو جی آپ جڑیں اور آپ کا میسج تمام لیڈیز نے سن لیا میرے جو لوگ ہماری ویڈیو کٹنگ کاٹتے ہیں وہ اس سیگمنٹ میں کٹنگ کر کے تو یہ میسج بھی لیڈیز تک پہنچائیں اور زیادہ زیادہ پھیلائیں تو بہت بہت شکریہ سب جی۔ لوگوں کا thank you thank you so much thank you thank you for taking me thank you thank you جی اچھا ایڈم بھائی میں بھی چلتا ہوں میں تو بس انہیں کے جو انہیں کے لیے آیا تھا ویسے کہ اچھا تھوڑا ہاں، درست کرنی تھی تو لیکن میں نے کہا اب درست کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں موبائل سے جڑ جاتا ہوں بات کی بات میں دیکھیں گے نہیں بہت بہت تھینک یو یار appreciate it thank you M M ji آپ تھینک یو تو آپ سے مزید گپ شپ لگاتے ہیں جی sad reality of Islam sad reality اور یہ یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا مہربانی کر کے آپ لوگ اپنے گھر پہ جو آپ کی ٹین ایجرس ہے اسپیشلی یہ دیکھو یہ سب پھنسنے والا گیم جو ہے نا یہ میچورٹی میں نہیں ہوتا ہے یہ ٹین ایج میں ہی ہوتا ہے اور جب آپ میچورٹی تک آتے ہیں اس کے بعد آپ ایسے اسٹیج پہ آ جاتے ہو جہاں آپ کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے دکھ اور رونے کے تو پلیز پلیز پلیز ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں ہزار بار کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے گھر پہ ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے دماغ میں یہ باتیں ضرور ڈالے تاکہ وہ آپ کے بچے یہ سب چیزوں میں نہ پھنسے بے شک کچھ سپر چیٹس میرے خیال میں اسی ٹاپک پہ وہ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہیں میرا ابدل ایسا نہیں ہے میرا عبدال ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے اسٹریم کی تھی اسلام اسلامک کتیا ورسز ویسٹرن کتیا سب لوگ دیکھیں ضرور دیکھیں اور ڈیوٹی ہندو بولتے ہیں سر آپ پڑھیں گے ہندی میں پاجی میں نے آپ کا سارا نان مسلم نجس اور ہافنے والے کتے والے اسٹریم فیس بک پہ شیئر کری میری F B I D suspend ہو گئی سجیسٹ کہ کیسے شیئر کروں آپ کے streams wow Facebook I D suspend ہوگی ٹویٹر کر لیں آج کل ٹویٹر میں آزادی ہوگی بھی ہے کافی ٹویٹر میں جب سے وہ یہ راکٹ بنانے والے بندے نے اس کو ٹویٹر کو ایکوائر کیا ہے تب سے وہاں پہ کافی آزادی ہے آپ سٹریمز کے لنک وہاں پہ شیئر کریں ٹویٹر پہ rather than Facebook Facebook ابھی تک جو ہے آزاد نہیں ہوا وہ اسلامک جیل میں ہے ایکس مسلم عبد جی کہتے ہیں hell with these seculars I am hundred percent no doubt let them face the music secular provide oxygen and conversion fire to Islam V X Muslim also suffer بالکل درست فرما رہے ہیں ایکس مسلم عبدال جی بہت بہت دھنیہ بہن بہت دکھی ہیں پلیز ہیلپر سر جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا وہ کریں گے لیکن ان کی جو حالات ہے وہ ہیلپ سے کافی باہر ہے اگر دینی بھائی کچھ کر سکیں ان کے پاس کچھ لنکس ہیں تو وہ کر دیں گے میرے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے مجھ سے پوچھو تو کرشنا جی کہتے ہیں سو many future love jihad victims are being save by ارنم ساحل غالب تھرو دیئر ایکسلم یار نہیں تھا مارکیٹ میں موومنٹ چل رہی تھی نا اس نے اور پتہ بعد میں لگا اسی لیے جو ہم کام کریں بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا لگے تاکہ وہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت جب کھیت میں چڑیوں نے آ کے دانے چگ لیے ہیں اس کے بعد پچھتاوے کا فرق نہیں پڑتا نا because her life has pass وہ چالیس سے اوپر ٹاپ گئی ہے جوانی گال دی اس نے ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے ساری عمر وہ سنتی رہی ہے no one on the face of the earth deserves this everyone right. has the right to live peacefully and happily exactly exactly اور اور ساری عمر وہ سنتی رہی ہے تیرے ماں باپ جہنمی تیرے ماں باپ جہنمی تیرے ماں باپ جہنمی یار دیٹس بولشٹ یار ٹھیک ہے these seculars don't feel real face Islam because ان کو بتایا نہیں گیا پتہ نہیں ہے اور اسلام جھوٹ پہ پنپتا ہے without lies Islam dies اسلام پنپتا ہی جھوٹ پہ ہے تو ایکسپریس عبد بھائی میں آپ کے اس میسج سے بالکل سہمت نہیں ہوں رمن کپلی صاحب کہتے ہیں she don't know about fifth by ninth gurus and fourth گیارہ کی سلامی آ گئی ہمارے پاس جے صاحب کی وجہ سے لیکن اتنا بھی فری نہیں ہوا لیکن کافی آزادی آ گئی اس میں comparatively you guys thirty nine thousand to go twenty three days left Rohan بھائی سیمس لائک یہ پاسبل نہیں ہوگا ہمارے لوگ اتنی تیزی سے ہمیں سبسکرائب نہیں کرا رہے مجھے نہیں لگتا کہ سال کے اینڈ تک میں لاکھ سبسکرائبر پہنچوں گا لیکن چلے ہم کرتے رہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہروندر جی کہتے ہیں please do not join non Muslim please do not join Harvinder Singh بہت بہت شکریہ سر بالکل میں بار بار کہہ رہا ہوں مت جوائن کرو نان مسلم ان کا گیم بجنے والا تھا بچ گیا <laughs> جی روحان روحان اب وہ دوسرا بات کر رہے ہیں تو تھینک یو اب کچھ مومنٹس کو لیتے ہیں کچھ سپر چیٹس پڑی ہوئی ہیں ابھی بعد میں لیں گے میں جو لیڈیز جو آئی تھی ان کے لیے جو سپر چیٹس ضروری تھے وہ لے رہا تھا ہمارے ساتھ رومن امپائر صاحب جڑے ہیں اور سنگھ جی آپ پلیز اسٹریم چھوڑ دیں بھائی اور ایک اور مومن صاحب ہیں ہمارے پاس ان کو بھی لے لیتے ہیں اور ایک اور مومن صاحب ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں جی باری باری پہلے اپنے اپنا تعارف کروا دیں رومن امپائر کا تعارف ہے مجھے مومن صاحب اپنا تعارف کروائیں سر مسلمان ہے سیتا ماتا کے ببلے سیتا ماتا کے ببلے سیتا ماتا کے ببلے اوکے اوکے اوکے اوکے یہ تو ہمارا <laughs> یہ اس طرح کے لوگ آگے کیا کر لیں گے اچھا، یہ بلاک کرنے سے پہلے بھاگ بھی جاتا ہے میں نے کر دیا میں نے تمہارے چینل پہ بھی کر دیا تھا لاسٹ ٹائم یہ لیکن دو تین آئی اچھا، ڈیز اچھا، اچھا۔ ہیں ملٹیپل آئی ڈی سے آتا ہے ہاں جی آئی کے جی آپ مسلمان ہیں کہ نہیں جی، آئی کے صاحب ٹرین کے اڈے سے ہٹ جاؤ یار <laughs> ٹرین کی مسٹر آئی کے مسلمان ہو کہ نہیں میں تو تمہارا بہت بڑا فین ہوں بھائی ارے تھینک یو یار پھر آپ یوٹیوب سے سنیں نا یار میری میرے فین ہے تو میری بات کو مان تو لینا یار میری بات کیا لکھی ہوئی ہے کہ صرف مسلم جوائن کریں تھینک یو سر ہم بہری ہم بہری جی آپ مسلمان ہیں بہاری ہاں جی بہاری صاحب مسلمان ہیں آپ جی جی آپ نے کیمرا آن کیا لیکن میں نے اسی لیے آپ کو چھپایا ہوا ہے مسلمان ہیں آپ چلیں ہم بہاری نکل گئے اور رتیش جی آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اسلام کب قبول کیا آپ نے ریورٹ کب ہوئے چلیں انہوں نے بولنا بھی نہیں ہے ہمارے پاس مومنا جی آئی ہیں جی مومنا جی مسلمان ہی ہیں کہ نہیں ہیں چلیں وہ بھی چلی گئی کیا خود ہی چلی جا رہی ہیں کیا چکر ہو رہا ہے یہ ریموو کیسے ہو رہا ہے یہ سب کل آئے ہوئے ہم بھی آ رہی کل سٹریم میں بار بار آ رہا تھا مومینا بار بار آ رہی تھی لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن اوکے جی رومن امپائر جی آپ آ چکے ہیں سر کیا حال ہے آپ کے جی سر ساحل جی میری آواز سنائی دے رہی ہے سوری ایڈم جی میری آواز سنائی دے رہی ہے جی سنائی دے رہی ہے سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے ٹاپک پہ رہیے گا جی آپ ایک بہت اچھا کام کرتے کہ شروع میں پہلے آپ بتا دیتے کیا ٹاپک ہے میں ابھی میں سن رہا تھا پیچھے کر کے تھوڑا میں لیٹ سے میں لائف جڑا تو آپ کہہ رہے تھے سورہ تحریم کی دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سر آپ آپ میری آیت کو چھوڑیں چھوڑیں اسلامک توحید بتا دیں ہمیں جو میں نے دکھایا بیسک ٹاپک ہے اسلام کا اسلامک توحید سمجھا دیں ہمیں قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے توحید کسے کہتے ہیں سر اسی چیز کو تو آپ بول رہے تھے نا رعوف اور رحیم جب اللہ کا نام ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں یوز کیا ہے یہاں کا سوال تھا نا نہیں اللہ نے جی۔ اپنے نبی کو اپنے ایٹریبیوٹس ہیں کہ نہیں جی ہاں دی تو شرک اسمت و صفات کسے کہتے ہیں اللہ کے و صفات میں شرک یعنی کہ کسی انسان میں اللہ کے عسم و صفات لگانا ٹھیک ہے جی جی کیا یہ کیا یہ اکبر ٹائپ کا شرک ہے شرک اکبر میں سے ہے یہ اسی چیز کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں پہلے پہلے کنفرم کر لینا اللہ کے اسمات و صفات کسی انسان کے ساتھ لگانا کیا یہ اکبر ٹائپ کا شرک ہے دو طرح کے شرک ہوتے ہیں نا شرک اکبر شرک شرک اصغر ٹھیک ہے اکبر شرک کے تین میجر اقسام ہیں شرک ربانیت شرک الولیا اینڈ شرک اسمات و صفات رائٹ right? کیا یہ اکبر ٹائپ کا شرک جی۔ ہے کہ نہیں ہے اکبر ٹائپ کا شرک تب ہوگا جب آپ کا عقیدہ اور انٹینشن کیا ہوگا اس پر ڈیپینڈ وہ بات کی بات وہ عقیدہ انٹینشن پہ ہم جائیں گے لیکن شرک اسماعت الصفات میں شرک اسماعت الصفات کی بات کر رہا ہوں کیا شرک جی۔ اسمات الصفات اکبر قسم کا شرک ہے کہ نہیں ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں انٹینشن اس کا عقیدت کیا ہوگا یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے میں شرک کے اسمات و صفات کی ڈیفینیشن اور اس کی کلاسیفیکیشن پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا شرک جی کے ہاں، اسما سوال پوچھ لیا میں جواب دے دوں مجھے محمد کے اوپر بعد میں جائے گا نا انٹینشن اور یہ وہ بات بتائیے گا پہلے ہم شرک کی کلاسیفیکیشن کو دیکھ لینا کیا شرک کے اسمات و صفات ایک اکبر شرک ہے یا نہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹ جواب پانا ہم آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں نا وہ طریقہ آپ بتائیے گا پہلے کلاسیفیکیشن جی۔ کو تو کر لیں پورا کیا جی۔ شرک اس ماتو صفات ایک اکبر قسم کا شرک ہے اللہ کی ربوبیت علولیت اور اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا شرک ہے ٹھیک ہے اور وہ اکبر قسم کا شرک ہے یہ ہاں اب ہم سمجھائیں گے نا وہ اکبر اوکے یہ ثابت ہو گیا اب آپ ہمیں سمجھائیں ہاں۔ کہ یہ جو یہ چیز ہے یہ اکبر شرک کیوں نہیں ہے جی بتائیے جی ہاں آپ نے کہا تھا ایک سورہ توبہ کی ایک آیت اٹھائی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو رعف الرحیم کہا ٹھیک ہے پھر آپ نے جی، سورہ تحریم کی ایک آیت اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی کو رعف رحیم کہا وہ آیت لگا سکتے ہیں چلیے اچھی بات ہے جی۔ جی۔ سامنے جی تو اب اس کا جواب یہ ہے اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اگر بندوں پر رہے تو وہ شرک نہیں ہوتا آپ اپنے بچے کا نام رعوف رکھ سکتے کہ آپ کو عبد الروف ہاں، رکھنا ہوتا ہے یا آپ اپنے بچے کا نام رحیم رکھ سکتے ہیں یا آپ کو کو اس عبد الرحیم رکھنا ہوتا ہے یار کیا آج پیدا ہوئے اسی کا جواب میں آج پیدا ہوں ایک سیکنڈ میرے بھائی آپ خالی بولتے ہی ہے سنتے بھی ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا نا آپ نے کہا لوگوں کو لگا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تمام اچھا، ہاں، دنیا کے لوگ عبد عبد رکھیں رکھیں گے گے الرحیم ہاں ایک دم ایک دم صحیح کر رہا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عبد الرعف کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں اسی اسی کو تھوڑا سمجھا رہے آپ تھوڑا آپ نے سوال پوچھ لیا نا بھائی ہاں، سوال کا جواب دیتے پہلے عبد الرعف کا مطلب کیا ہوتا ہے رعف کا بندہ تو محمد کے بندے ہو گئے وہ محمد عبد الرحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے رحیم کا بندہ اچھا اب ہم جیسے مثال اللہ کا اللہ اللہ کا نام الکوی بھی ہے کوی ہے کہ نہیں اللہ کا نام ہوئے گا بالکل ہے ہے کوی کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے سارے مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے چلیے ہم آپ کو بتا دیں اسٹرانگ اچھا۔ ہوتا ہے اگر میں کسی بندے کو بول دوں بھائی تو بہت قوی ہے تو کیا سرک ہو گیا <laughs> وہ شرک نہیں ہوا یہاں پہ اللہ اپنے ہاں، صفات کو دے رہا ہے میں آپ کو میں آپ کو پچاس پچاس کے قریب ریفرنسز دے سکتا ہوں اسلامک سکرپچرز کے تھرو جو بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بھائی ایڈم جو ہے ایڈم بہت قوی ہے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو بھائی بل مومنین رعوف الرحیم ہے ٹھیک ہے اللہ خود اس کو رعوف ہاں۔ الرحیم کہہ رہا ہے یہ پھر یہ ہاں۔ اسمات و صفات کیسے نہیں آ گئیں بچوں والی بات کر رہے ہو آج پیدا ہوئے ہو مجھے بتاؤ تمام لوگوں کے نام عبد الرحیم کیوں ہوتا ہے عبد الرعف کیوں ہوتا ہے عبد القوی بھی اگر ہو گیا تو تو پھر وہی تو کہہ رہا ہوں عبد الرحیم کیوں ہوتا ہے بندہ ہو گیا تو ہم کیا ایڈم کا بندہ ہو گیا کیا ابھی ہم ایڈم کو بولے کہ بھائی ایڈم بہت کبھی ہے تو تو کیا ایک سرک ہم کر دیے یہ بتا تم پہلے اس کا پہلے سوال کا جواب آپ دیجیے نا میں نے آپ کو جواب دے دیا رعوف اینڈ ہاں۔ رحیم اللہ کے وہ بیسک نام ہے جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے صرف اللہ رعف الرحیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں اللہ نے اپنے آپ کو بھی رعف الرحیم کہا ہے اللہ نے محمد کو بھی کیا ہے اچھا محمد کو رعف الرحیم ہونے کے لیے ہر وقت اومنی پریزنٹ ہونا ضروری ہے محمد آج کے ٹائم پہ ہے کہ قبر میں ہے ایک بولا رعف الرحیم ہونے کے لیے اومنی پریزنٹ ہونا ضروری ہے تو کیسے ہوگا محمد رعف الرحیم لکھا ہوا ہے علیکم بالمؤمنین رعف الرحیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مومنین کے اوپر رعف الرحیم ہے ہاں، ٹھیک ہے کس طریقے سے رعوف الرحیم ہے کس طریقے سے رعوف الرحیم ہے سر ہاں، کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت میں کیا جنت جہنم میں ڈال سکتے ہیں لکھا ہوا ہے بالکل وہی تو میں پوچھ رہا ہوں ہاں، کہ ہاں، اللہ کے ہاتھ ڈال سکتے ہیں آخرت میں جنت جہنم میں ڈال سکتا ہے <laughs> ارے یار یہ اللہ کے ہاتھ میں کہ نبی کے ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں اگر میں تمہیں دکھا دوں کیا کرو گے نبی کے ہاتھ میں کہ جنت جہنم میں ڈال سکتا ہے چل دکھا ہاں ہاں دکھا ٹھیک دکھا دکھا ریفرنس دکھا اچھا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ <laughs> اگر ہنس لو ہنس لو میرے بچہ تمہیں ابھی رونا آئے گا مجھے یہ بتاؤ مجھے بتاؤ اگر کسی نے میجر سن کیا اکبر سن کیا بڑا والا سن کیا ہے بڑا والا شیر کیا سن کیا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا نا پکی بات ہے پکی بات ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ہاں۔ محمد محمد کہتا ہے کہ میں اکبر گنہ گاروں کو اکبر گناہ کرنے والوں کو بھی جنت میں ڈلواؤں گا لو پکڑو یہ اکبر گناہ گاروں کو کہے گا اکبر گناہ گار اکبر پیر کو کو shut up prophet said my intercession will be for those of my people who have committed major sin الکبائر من الامتی لو سر بولو تو میجر سین اور شرک میں فرق ہے کہ نہیں ہے میجر اکبر سنگھ کسے کہتے بولا تھا میں نے دیکھو میں نے تمہیں کیا بولا تھا میجر سنگھ کرنا جینا کرنا میں بڑے سود کھانا چوری کرنا پاگل چلو خیر چھوڑو گولی مارو محمد جنت ڈلوایا لوگوں کو تم نے کہا محمد نہیں ڈال سکتا جنت میں محمد ڈلوا رہا ہے کہ نہیں خود سے پکڑ کے ڈال رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ خود سے ڈالوا رہے وہ حدیث نہیں معلوم ہے گرے رہیں گے جب اللہ اللہ بولے گا اے محمد اور اب کیا سکتا بیس سے حدیث 20 سے حدیث نہیں اٹھا کا صفات کا پورا بیان کر صفات کیا ہے پورا بیان ابے ڈنگر تم نے ابھی بولا تھا کہ محمد نہیں ڈلوا سکتا اللہ ہی کر سکتا ہے ہم تو بولے نہیں ڈلوا رہا ہاں ڈلوا رہا کہ نہیں کہاں ڈلوا رہا ارے بھیا نبی تو صفات کر رہے ہیں صفات کر رہے ہیں اب جنت میں ڈلوا رہا کہ نہیں ارے بھیا ڈال کون رہا ہی نہیں دیکھ رہا ہے نہیں کرواتا محمد اپنی ورشپ جناب مجھے بتائیں کیا محمد اپنی ورشپ نہیں کروائی کہاں کروائے اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ محمد نے اپنی ورشپ کروائی ہے تو دکھائیے اوکے یہ میری جان جو لفظ میں بولوں گا میں اسے ثابت کروں گا آج آپ روئیں گے ابھی تو میں انٹرسیشن سے بھاگا ہے ابھی چلے ادھر اس لئے بہت انٹرسیشن انٹرسیشن ہو گئی ہے یہی ہے ابھی سپلیکیشن ایسے ہی ہوتی ہے یہ دیکھ یہ میرا بچہ یہ میری جان کا ٹوٹا یہ دیکھ کیا لکھا ہوا ایڈم جی جب تک آپ کو رولاتے نہیں رہا مزہ نہیں آتا ہے ہاں۔ روتے سلط محمد رائے اپنی قبر کے اندر ہماری باتوں کی وجہ سے آگے پڑھتے ہیں <laughs> oh Allah I ask you and turn towards you by your Muhammad یہ سپلیکیشن ہے کہ نہیں ہے محمد کی طرف محمد سے دعا کیا کر رہے ہو محمد کا دعا ڈال رہے ہو کہ نہیں ڈال رہے ہو <laughs> پڑھو پڑھو بائے کا مطلب کیا ہوتا ہے کی وجہ سے بائے <laughs> کا او اللہ آئی آکس یو اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اینڈ ٹرن ٹوارڈز یو تمہارے طرف میں مڑتا ہوں کس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہاں تو بتا تو ہو گیا جریہ کون ہے ہاں ہاں یہی تو بول رہے جریہ جریہ جریہ ہم لوگ جریہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رہنما کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہو رہا ہے دعا پڑھتے ہو کہ اس دنیا میں پڑھتے ہو تو ادھر کہاں انٹرسیشن لکھا تم آخرت میں دعا پڑھتے ہو یا اس دنیا میں پڑھتے ہو ارے بھیا انٹرسیشن یہاں کہاں لکھا یہ بتا بھائی آخرت میں دعا پڑھتے ہو یا اس دنیا میں دعا پڑھتے ہو اچھا ٹھیک ہے دیکھ ایڈم بھائی تھوڑا سا اچھا سے انٹر کا مطلب تم پبلک کو بتا دے پائے ہاں۔ ہاں۔ جی یار تمہارے پاس عقل ہے دماغ ہے تھوڑا سا ختم ہو گیا بولو میرے بھائی کیا ہوا of my people who have committed major sin جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوگے میری صفات ان لوگوں کے لیے ہوگی جن اس کے لیے نہیں جو سر کیا ہوگا سر کا کہاں لکھا لفظ میں نے کس وقت شیر کا لفظ بولا تھا ارے بھائی تو بھی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کو محمد کو انٹرسیشن کے طور پہ ماننا ہی شرک ہے اب آپ ریوائنڈ کرو اب آپ ریوائنڈ کرو اور جا کے دیکھ کے ہو کہ میں نے بولا تھا کہ محمد میجر شن کو میجر سن کو چھڑوا میجر سنر کو میجر سن کرنے والوں کو جنم میں ڈلوائے گا کہ نہیں ڈلوائے گا تم نے کہا تھا ہاں ڈل نہیں ڈلوائے گا نہیں ڈلوائے گا نہیں ڈلوائے گا تم سے تین دفعہ پوچھا تھا ریوائنڈ کرو دیکھو اور میرے پاس آؤ ٹائم سٹائم لے کے آنا میں چلا دوں گا پاگل کا بچہ ہنسنا آتا ہے اچھا جی ہمارے پاس ایم ایم جی دوبارہ آ گئی ایم ایم جی آپ اپنے آپ کو کیمرے کو بند کریں اور آپ کو میں نے کہا تھا نا ڈسکورڈ پہ آپ جوائن کریں آپ پھر ادھر آ گئی ہیں جی کیا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ لائیو ہیں اس وقت اوکے چلی گئی ہیں وہ اوکے افزان خان جی جی افزان صاحب انمیوٹ کریں نہیں نہیں he is not laughing for no reason وہ لاف کر رہا ہے کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہے ان کا طریقہ ہے کہ لاف کر کے لاف کر کر کے نا انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھا ہم آرگیومنٹ جیت گئے دیٹس اٹ نتھنگ مور میں ان کا باپ انہیں پتا نہیں ہے تو اور مائی مومن بونگا مومن میں آپ کو بین کر رہا ہوں سر مسٹر پروفیسر مسلمان ہے سر آپ جی مسٹر پروفیسر آپ سٹریم میں لائیو ہیں پروفیسر صاحب آپ لائیو ہیں سر دینی بھائی آپ واپس آئے آپ کا سواگت ہے پیرو جی نے 29 روپیز کا سپر سٹیکر دیا ہے بہت بہت شکریہ جی آئی ایم گروڈ جی کہتے ہیں I don't mean to be rude but she have adopt she chose this path and even if you can go back and try toggling her I bet she has shit spat on her face یار سیو کیا کر سکتے ہیں ان کی لائف ہے بہت مشکل میں ہوں اس وقت ایم گروڈ بھائی you need to understand she is in a difficult situation Lala ji sorry but I disagree with you because God gave you hints and tries to save you but we don't tend to listen to our God and go with our heart and lost she did the same and now she is suffering تو سر شی از سفرنگ نا she God but she had but now ان کو نکالنا بہت مشکل ہے امپاسبل ہو گیا بھائی وائم گروڈ جی اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ڈسگری نہیں کرتا لیکن چھوٹی عمر میں جب آپ کا علم نہیں ہوتا تو آپ کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے شادی کی بھی ہے جی پروفیسر صاحب بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے بھائی آپ ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیے مسلمان سر میرا یہ سیکنڈ ٹائم ہے نہیں سر آپ چھوڑ دیا میں نے سر مبارک ہو آپ کو سر نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی ساحل بھائی کے ساتھ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم بات یا علی بھائی بھی تھے شاید اس کے کے اندر ان ساتھ ہوئی تھی بات میری جی تو جی اب ہو گئی تو میں یہ ایک سوال تھا ادم بھائی ہاں ہو گئی تھی ایک ہی بار بات ہوئی تھی سر لیکن بات نہیں کر پایا سوال جواب نہیں ہو پائے میرے کچھ بھی سر وہ پھر آج کے ٹاپک سے تو ایک بات پوچھنی تھی آدم بھائی آپ کو آج کے ٹاپک سے ہٹ جائے گا نا اس کے لیے ایکچولی آج کا ٹاپک ہے جی جی فرمائیے وحید کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آپ جو ہے نا سلمانی جلیبی چینل پہ آئیے گا منا بھائی چینل پہ آئے گا وہاں پہ ہم ایکسٹینڈیڈ گپ شپ لگاتے ہیں میں ہفتے میں ایک کرتا ہوں اور مجھے اپنے ٹاپک ہوتا ہے ہے ٹھیک نا آپ کو میں نے دیکھ لیا لیا سن ہے ٹاپک ایکسپلین کرنا ہے میری اس ویڈیو کو دیکھ کے بہت سارے اور لوگ جو ہے نا اپنی جی صرف ایک لائن بتانی تھی آپ کو آدم بھائی جی، بتائیے آپ لوگ جو بھی مطلب صحیح صحیح باتیں بتا رہے ہو نا ترک کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ ایک بات تو اس میں پکی ہے کہ آپ لوگ پتا نہیں لوگوں کے لوگوں کو جو بھی بتا رہے ہو آپ جو بھی سب کچھ ایک بات تو اس میں طے ہے کہ لوگ جو غلط چیزوں میں انوالو ہے سالوں سے ایٹ لیسٹ اس سے تو باہر نکال رہے آپ لوگوں کو لوگ کہاں جائیں گے کہاں پہنچیں گے پتہ نہیں لیکن آپ غلط راستوں سے ان کو باہر تو نکال رہے ہو اتنا تو کام کر رہے ہو آپ لوگ میرا یہ کہنا تھا بہت بہت شکریہ شکریہ سر تھینک یو آپ آپ کا لوگوں کو مطلب گاڈ میں تو ایگنوسٹک بن گیا ہوں ابھی یا ایگنوسٹک جو بھی بول سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ہے آدم بھائی اور آپ کو گاڈ بہت سیف رکھے اور بہت اچھے سے رہو آپ اتنی دعائیں بس این آپ کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہیں یار مسلمان تو نہیں ہیں آپ جی این اے ساگر صاحب مسلمان ہیں آپ جی عبید الرحمان توحید سمجھا دیں ہمیں ہاں بھائی جی سر توحید سمجھا دیں سر توحید جی توحید تو نہیں آج آج کون سا ٹاپک بنایا تم نے توحید مونوتھیزم انگریزی میں تھا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ اس کو توحید کے نام سے جانتے ہیں اچھا توحید ہے نا تو توحید توحید قل هو الله احد اللہ مطلب اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے احد کا مطلب ایک ہوتا ہے احد ایک مطلب ہوتا ہے واحد ہاں۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے احد اور واحد دونوں وہی ہے ایک ہے ایک کا مطلب ہے کس نے کس نے کہا ہے وہ جمع فعل جمع فعل کس نے کہا سب لوگ سیغے کے اوپر ہے واحد ہے احد ہے اسی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہاں احد کا مطلب ہوتا anyone ہاں احد کا مطلب ہوتا ہے someone anyone ہمارے ایک اور اسلامک اسکالرس نے یکتا کر دی یکتا کا مطلب ہوتا ہے یونیفائڈ یونیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے کولیکٹولی اکٹھا کرنا تو احد کا مطلب ایک کہاں سے آ گیا احد کا مطلب ہوتا ہے اینی ون آپ کو ٹرانسلیشن احد کی قرآن میں سے دکھاؤں Anyone, anyone مطلب کیا ایک سے زیادہ اینی ون آف them یہ کل ہو ایک سے زیادہ کل ہو واللہ احد الالہ ہونا چاہیے <laughs> کہو کہ اللہ خداؤں میں سے ایک خدا ہے ایسا ہو سکتا ہے اچھا. لیکن یہ آیت انکمپلیٹ ہے ہلو جی ہیلو اکبر صاحب ہاں یار بیچ میں ہاں۔ مت بول بھائی کون ہے ارے تیرا باپ ہے رکنا ابے ہر ٹائم انگلی تمہارے کو انگلی کرنے میں بہت مزہ آتی ہے اکبر اچھا میں کیا بول رہا ہوں ایڈم ایڈم ہاں، میری بات سن ایڈم ایڈم میرے بچے میری بات سننا ہاں مسلمان ہوں مومن جب بچہ کہنا تمہیں بھول جائے گا نا دوبارہ آ جانا get lost in the meantime جب بیچ میں بات کرتے ہیں تو کیوں بیچ میں بولتے ہو آ کے سالے سور جیسا زبان نکالتے ہو چربی کان کی تمیز نہیں ہے تو کائے کے لیے آ کے آ کے بات کرتے ہو اس کا علم نہیں ہے وہاں پہ کائے کے لیے کھڑے ہوتے ہو محمد کرتے ہو محمد کو فالو کر رہے ہیں نا وہ یار کوئی بات نہیں کرنے دو محمد کو فالو کرتے محمد کو فالو کر رہے مگر تم تو تم تو ایتھلیٹکس کو فالو کر رہے ہو نا تم تو سیدھا نفرت کو فالو کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کو لے کے آئے سلامتی کو لے کے آئے ہم ہاں، اسلام کی بات کر رہے ہیں بالکل اللہ احد احد کا مطلب کیا ہوتا ہے احد احد یکتا ایک ہے یکتا کا مطلب ایک نہیں ہوتا یکتا کا مطلب ہے کمبائن کرنا مثلا پچاس خدا ہیں ان کو ایک کر دینا یہ ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یہ دیکھو مطلب قرآن اس کی قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے ایک اور آیت کے اندر اٹھتیس کی پانچ کے اندر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا الہن واحد دیکھو یہاں پہ اللہ کے لیے واحد کا ورڈ یوز ہوا ہے ان حاضر لشین عجیب بے شک یہ بہت عجیب بات ہے he has made the gods in one God so basically وہ جو آیت ہے نا کلو اللہ احد وہ انکمپلیٹ ہے وہاں پہ ہونا چاہیے کلو اللہ احدن الہ علیہن ٹھیک ہے اللہ احد ہے خداؤں میں سے ایک تو اللہ خداؤں میں سے ایک خدا ہے تمہیں گرامر معلوم ہے عربی کا جی، جی، احد واحد جی اس کا گرامر معلوم ہے احد کا ابھی تم احد کا مطلب ہوتا ہے ون اف دیکھیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں ہاں، نہیں نہیں احد کو اس میں ڈالو تم گوگل پہ ڈالو یہ دیکھو میں ڈکشنری میں ڈالتا ہوں گوگل پہ ڈالنا ہے یہ دیکھو ڈکشنری دیکھو اچھا، ڈکشنری کیا کہتی ہے یہ عربک عربک ڈکشنری احد somebody one of somebody anyone anybody احد کیا کروں ون تو نہیں ہے آہد ہے جی بھائی آپ ہاں، آپ آپ آپ کو کو کو قرآن قرآن میں میں میں میں دکھایا تو ڈکشنری جا رہے اگر سے دکھاؤں دیکھیں سمپل سا سوال کرتا ہوں اگر میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں کہ ملٹیپل جگہوں کے اوپر لفظ احد یوز ہوا ہے اور ہر جگہ کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اس میں جتنی بھی جگہ ہیں قرآن میں کسی بھی جگہ وہ ایک کے لیے یوز نہیں ہوا تو کیا کریں گے آپ سم مطلب سب کا ایک ہے تو وہ بھی تو ایک ہی ہوا نا ایک ہی مطلب ہوا نا میں نے کیا پوچھا سر میں نے پوچھا ہے کہ اگر میں آپ کو اگر میں میں آپ کو دکھاؤں کہ قرآن آہد جتنی بھی جگہ یوز ہوا ہے سوائے اس آیت کے وہاں پہ ہاں۔ ہر جگہ کے اوپر وہ اینی ون یا ون آف کے لیے یوز ہوا ہے سوائے ایک سو بارہ میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت آپ لوگ جو ہے نا گیم ڈالتے ہیں مسلمان میں بتا رہا ہوں ٹرانسلیشن میں جو لکھا ہوا ہے اس کا بھی تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ اللہ سب کو اگر سب کو جوڑ دیا جائے تو اس میں ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے نا اچھا، احد ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ یار بھائیو میں I have to like take a short break میں آتا ہوں ہیلو حبیبیز and chicken tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. I, I, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Antika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www patreon.com slash Adam Seeker. And we thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, uh, anyway, let's don't go in there. God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go. Okay, sorry for the delay, guys. Uh, and امید ہے آپ لوگوں نے بریک انجوائے کیا ہوگا مجھے ذرا ایک ایمرجنسی کام پڑا تھا تو مجھے اٹھنا پڑا تھا اور ساحل بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہاں پہ ہیں کافی میوٹ میں ہیں ہاں جی تو بھائی مجھے بتائیں کہ قرآن کے ہاں۔ اندر واحد جتنی بھی اور جگہ یوز ہوا ہے وہ آہد جو ہے وہ ہاں۔ ایک کے لیے یوز نہیں ہوا مانتے ہیں اس بات کو احد احد کا مطلب ہوتا ہے احد تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں ایک ہے اس کا مطلب سب میں سب کو ملا لیا جائے جتنے بھی تم خدا مانتے ہو ان کو اگر ان کو تم خدا مانتے ہو تو وہ خدا نہیں ہے خدا احد ہے ایک ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جتنے بھی خدا ان میں ایک یہ لو یہ احد یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو اس میں یہ والی ٹرانسلیشن فٹ کر کے دکھاؤ کیا لکھا آیا حسب اللہ یقدر علیہ احد کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر اس پر کوئی قابو ہی نہ پا, پا سکیں گے اب اس میں جو ہے نا یہ جو تم نے احد کی ٹرانسلیشن دی ہے نا کہ سب میں سے ایک تو کیا اس نے سمجھ رکھا کہ اس میں سب میں سے ایک قابو پا سکے نے اللہ نے جو بتایا ہے وہ اہل لغت جو بتاتے ہیں اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے سنو سنو آہد کیوں ہے یہاں پہ پھر یہ سب میں سے ایک ٹرانسلیشن یہاں پہ ڈال کے مطلب جتنے بھی خدا تم مانتے ہو جتنے بھی خدا مانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کہا بعض جگہ اسے بھی کہا ہے تمام خداؤں کو چھوڑ کر تم اللہ کی عبادت کرو ایسا بھی کہا ہے کہ نہیں عبید اس آیت ہاں۔ میں آہد کے لیے ایک ڈال کے دکھاؤ مجھے ارے تو میں تمہاری ہی بات کر رہا ہوں بھائی سنو تمہاری بات تم بولو احد کا مطلب ہوتا سم سم سب کو ملا کے ملا کے ایک ہے نا اس طرح سے بولا تو اس کا جو اصل جو مطلب ہوتا ہے سب لوگ جو جتنے بھی لوگ خدا مانتے ہیں ہاں ان ان میں کا سب کا ایک ایک ہے یکتا اللہ ہے ایک ہے احد ہے اللہ ایک ہے اس کا یہ مطلب ہے سمجھے ایک رب ایک ایک اللہ ہے قل اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے یہ اس کا مطلب ہے اور اس کی اسی اسی کی اسی آیت کی ایک یہ والی آیت کرتی ہے دیکھو لو کانا فیہما آلیہتا آلیہتن اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون اگر ان دونوں میں اللہ کے لفظ الہ ہوتے لفظ واحد اور احد سنو نا سنو سنو میں میں جو تم بتایا نا اسی کا بتایا میں اسی کو بتایا جو میں نے آیت سامنے جو میں نے آیت سامنے رکھی ہے اس آیت میں کسی بھی طریقے سے آپ احد کا مطلب ایک دیون ڈال سکتے ہیں سر ہاں وہ وہ وہ لفظی ترجمے کے اعتبار سے یہ یہ فہم اچھا۔ کے اعتبار سے یہ یہ یہ یہ یہ محاربہ یہ محار کیا بولتے ہیں محاورہ کیا ہوا ہے یہ جو ترجمہ ہے نا محاورہ کیا ہوا ہے اور اگر یہ لفظی ترجمہ میں ڈالیں گے نا تو فہم کے اعتبار سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے احد کے اعتبار سے ایا سب اللہ یقدر علی احد احد احد کے اوپر ماؤس اوور کرنے سے کی وجہ سے کیا لکھا ہوا ہے اینی ون اوکے مجھے بتائیے انگلش کے اندر بھی لفظ آیا اینی ون اردو کے اندر بھی لفظ آیا اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا ٹھیک ہے ملٹیپلس مجھے بتائیے کیا یہاں پہ میں اس کا ترجمہ ون کے طور پہ کر سکتا ہوں اس آیت میں کسی بھی طریقے سے ارے مگر اس کا یہ جو لکھے ہے نا یہ محاورہ ہے محاورہ محاورہ سمجھتے ہو ایک چیز کو محاورہ کہتے ہیں ایک جس جس میں اعراب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو جو اہل لغت غیر اعراب عربی ہوتا ہے غیر اعراب عربی اس میں کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے تو اس کا اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے جتنے بھی خدا ہیں ان میں کا ایک ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی بتاتا ہے اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اللہ ہوتے تو ضرور فساد ہو جاتا ہاں، وہ چھوڑ دو مجھے اس اس کی ضرورت نہیں وقت ہم عربی کے اوپر بات کر رہے ہیں ایک اور آیت دیتا ہوں آپ کو اس کے اندر ایک اور آیت عربی کا الفاظ میں اختلاف کیسے کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ احد کا لفظ آیا احد یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے does he think that no one sees him ٹھیک ہے anyone کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا یہاں پہ بھی احد کے لیے سنگولر واحد کے طور پہ ٹرانسلیشن کر کے دکھاؤ یہ دوسری آیت دکھا رہا ہوں میں آپ کو ایک اور کر سکتے ہو یہاں پہ بھی محاورہ احد نے بھی نہیں دیکھا ایک نے بھی نہیں دیکھا یہ مطلب اس اس میں کا کسی نے نہیں دیکھا نہیں کرتے ہو احد کیا اسے ایک نے بھی نہیں دیکھا کسی ایک نے بھی اینی ون مطلب کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا تو اینی ون ہوا نا یہ مطلب ہاں تو اس کا یہی مطلب ہے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا مطلب احد کا مطلب ہے سنو نا سنو نا کیا سنگلر دی اونلی ون آ سکتا ہے یہاں پہ سر ہاں مطلب اونلی ون ہی آتا ہے ملٹیپل ملانے کے بعد اونلی ون آتا ہے مطلب ملٹیپل خدا جو ہے نا خدا ہے نا نہیں اس کا یہ مطلب ملٹیپل خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم خدا مان لیتے ہو جیسے ابھی لوگ کیا کرتے ہیں شیطان شیطان کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چلنا یہاں پہ بناؤ سو on that day none will punish as his punishment لا یوزب عذاب ہز پنشمنٹ اینی ون کوئی اور ایسی پنشمنٹ نہیں دے سکتا جیسی اللہ دے گا مجھے بتاؤ یہاں پہ احد میں ایک ایک کے طور پہ آ سکتا ہے احد یہاں پہ ہاں اور آئے تھے ایسے آیا کوئی کوئی ایک بھی ایسا اس کا مطلب ہوگا کوئی ایک بھی تو پھر اینی ون ہو گیا نا اینی ون ہو گیا اینی ون ہو گیا نا تمام خدا سنو تمام خدا اللہ تعالیٰ خدا کہتا ہے جن کو تم خدا کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ بھی ان کو خدا کہتا ہے بہترین یہاں پہ کسی ایک ہے نا ٹھیک ہے ہاں اوکے آپ نے دو تین آئے تو مجھے کہا کسی ایک اب ایک سو بارہ میں اب ایک سو بارہ میں آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں اس کی ٹرانسلیشن بنے گی کہو اللہ وہ ہے جو کسی ایک میں سے ایک ہے ہو گیا تھینک یو کئیوں میں سے ایک میں کا نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہو وہ اللہ وہ اللہ یکتا ہے مطلب ہاں یکتا یکتا یکتا مطلب ہوگا یکتا کہاں سے نکالا آپ نے ٹرانسلیشن بھائی اور یکتا کس چیز میں ہے اللہ نبی اور روح یہ تینوں مل کے یکتے ہیں اللہ نبی اور اسود یہ تینوں مل کے یکتا ہے یہ تم کو یہ تم کو اختلاف ملے گا گرامر میں اختلاف ملے گا یہ گرامر گرامر جو ہے نا عربی کا گرامر اس کے اعتبار سے یہ صحیح ہے میں آپ کو یہی مانا ہے ملٹیپل جتنے بھی مفسرین ہیں اس کا یہی معنی نکالتے ہیں اور کسی کا کسی میں اختلاف نہیں ہے سمجھے باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں جاؤ عبید اپنے کسی سینئر کو بھیجو آپ کے بس کی بات نہیں ٹھیک ہے ارے تیرے بس کی بات نہیں بات کرنا ارے رومن امپائر کو لے لے ایڈم بھاگ کیوں رہا اس سے رومن امپائر کو لے لے رومن امپائر کو لے لے بھاگ کیوں رہا اس سے رومن امپائر کو میں نے بھی ہوم ورک دیا کر کے آئے گا تو واپس آ جائے ہوم ورک کیا کر رہا ابے تو تو اس سے بھاگ رہا بے بزدل ڈنگر نکال بتا دے کسی کا بھی اختلاف نہیں ایڈم جس میں تو اختلاف پیدا کر رہا ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے اللہ کے اوپر جہاں دیکھا تو پھنس رہا ہے تو بھگا دیتا ہے یار ٹاپک وہ ٹاپک واپس ہے میرے پاس وہ کھول دو تمہارے لیے اکبر لا وہاں شیر کے اکبر دکھا اور سفارش دکھا ہم لوگ انتظار شیر کے اکبر کی بات نہیں ہو رہی تھی سن اکبر سن کی بات تو نے وہی کہا کہ اکبر جو بھی کرے گا شیر کے اکبر جو بھی کرے گا hmm۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کیسے کر سکتے کیسے ہو جائے گا کیسے وہ جنت میں چل جائے گا تو نے وہاں سے جو بھنگی ماری ہے اب اگر میں اب اگر میں اپنی ہی ویڈیو کھول کے دوبارہ چلاؤں اور تمہیں سنائی دے کہ اکبر سن کی بات کی ہے اکبر سن سن سن کہتے ہیں گناہ تو بھاگا کیوں تو سفارش سے بھاگا کیوں نہیں بھاگتا واپس چلتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لے کے چل رومن امپائر آ رہا ہے تو لے اس سے بات کر لے لیں گے لیکن پہلے وہ لے لیں گے نہیں بھائی تیرے جی میں دم ہے کبوتر کبوتر کبوتر کبوتر کبوتر کبوتر بازی کبوتر نہیں تیرا باپ کبوتر نہیں تم کیا یہاں پہ کرنے آئے ہو بس بس بس تیری اوقات اتنی ہی ایڈم تو کتے جیسا بھوک سکتا ہے میں تیرا اسی میں فین ہو گیا بس مجھے اتنی کہ محمد جو تھا شور مچا رہا تھا اور اس کے پیچھے بندہ آیا اور اس نے آ کے محمد کے پیچھے سے مار دی یہ دیکھنا چاہو گے تم رفیق پتا لگے کہ محمد کو کتنا کتا بنا کے ماری اس نے کتے کی آواز نکالتے رہے کتے کی آواز نکالتے رہے محمد کی کیسے اچھا کتا بنا کے ماری مسلمانوں نے چلو یہ کس نے نکالا کہ خود بھاگ گیا افسالہ بھونگ بھونگ کے اوکے بھونگ بھونگ کے خود ہی نکل گیا اور دوسرا کس نے نکالا یار میرے خود کیسے نکلتے جا رہے ہیں لوگ یہ کیسے نکلے ہیں دینی بھائی آپ نے ریموو کیا اس کو عبید کو دوسرے والے سے بھی چلو یہ جان صاحب جی۔ پیچھے جڑے ہوئے ہیں جین صاحب آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں یار جی آپ مسلمان ہیں یار اسلام قبول کر لیا آپ نے جین صاحب ہلو جی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں بھائی نہیں سر کسی اور سے کر رہا ہوں سر آپ مسلمان ہو گئے میں میں مسلمان ہوں ففٹی ففٹی سمجھی سر مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے سر آپ لائیو میں دیکھیں ہمیں جب یا تو ہنڈریڈ ہنڈریڈ پرسینٹ آ جائیں پھر بتائیے گا مجھے ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے okay bye bye okay sir bye bye جی عبد الرحمان صاحب مسلمان ہیں آپ ابھی تک اسلام چھوڑ دیا آپ نے سیتا مادا کی چوت سیتا مادا کی چوت سیتا مادا کی چلو ایک اور ایک اور آیا تھا یہ کیا پتا نہیں سر جی اللہ کہو وہ اللہ سبھی اس کا ایسا معنی بھی لیا جا سکتا ہے احد ہاں سبھی کا ایک ہے سبھی کا ایک ٹرانسلیشن کس نے کیا آج تک سبھی کا ایک نہیں ہے ارے مطلب ملٹیپل یہ سم ون میں نام آتا ہے نا اگر اسے اسے اسے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ اس کے معنی میں کوئی اختلاف ہے ہم نے کیا نا ہم دکھا رہے ہیں نا آپ کو عربی عربی اتنی جامع زبان ہے کہ اس کے زبان میں کسی نے بھی اختلاف کر نہیں پایا جتنے لوگوں نے اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو ابھی میں نے آپ کو تین آیتیں دکھائی ہیں میں اور بھی دکھا سکتا ہوں یہ لے اور یہ تمہارا فہم ہے خالی سمجھے میرے فہم میں نہیں ہے نا یہ قرآن کے اندر ہے نا یہ قرآن ہے نا ہاں، ہاں، قرآن کہہ رہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ احد کو کیا کرتا ہے Anyone. I only invoke my Lord. Do not associate anyone with him. Anyone with him. Anyone آہد اینی ون دیکھیں آپ قرآن میں میں آپ کو آہد کا لفظ کوئی دس دفعہ دکھا سکتا ہوں تقریباً ان میں سے کسی ایک جگہ کے اوپر بھی آہد کا ٹرانسلیشن واحد کے طور پہ نہیں ہوئی ہوئی مجھے صرف یہ بتائیے اللہ لیکن وہ اینی ون ہو گیا نا مطلب اینی ون سے آگے ون نہیں نہ لگا سکتے آپ ٹرانسلیشن سبھی کا ایک ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کسی کہ ہاں دیکھو سبھی سبھی کا معنی میں بھی آتا ہے سبھی کو ایک شریک نہیں کرتا سبھی میں ایک کو شریک نہیں کرتا یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ سبھی میں سے ایک کو شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ سبھی میں سے ایک کو شریک نہیں کرتا سبھی میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں بہترین اس کا مطلب جو آپ ابھی بولا آپ نے اس کا سبھی سبھی سے سبھی سے سبھی میں ایک سے ایک ایک کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں ہے نا اگر تم بول رہے ہو ملٹی مطلب میں اگر آتا ہے تو یہی مطلب سبھی سبھی سبھی میں سے کیا ہوا اس کے ساتھ سبھی سے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں جتنے بھی جتنے بھی شرکا ہیں اس میں سے سبھی سے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں یہ مطلب ہوا اس کا کیا ہوا گیس ختم ہو گیا کیا تم نے ابھی جو ٹرانسلیشن کی ہے تمہیں پتا ہے کہ تم نے کتنی اسٹوپڈ ٹرانسلیشن کی ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا اس کا مطلب بنتا ہے کہ محمد سبھی کو شریک ٹھہراتا تھا مگر ایک کو نہیں ارے تو اللہ تعالیٰ بھی کئی جگہ بولتے ہیں کہ تم دوسرے الہوں کو شریک تھے تو محمد محمد کا دوسرے والے علاوہ گئے ہیں محمد شریک ٹھہراتا تھا نا یہی تو کہہ رہا ہوں پھر ارے اللہ ٹھہرا رہا ہے اللہ بول رہا ہے اللہ ٹھہرا رہا ہے تو کیا وہ لوگ علا ہو گئے کیا اللہ جو ہے کسی چیز کا ایک کلام ہوتا ہے وہ کلام کو وہ کلام کا ایک بیان ہوتا ہے اب اس بیان کو دو ٹوک بات میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے روٹی پھلانا پڑے گا نا تم بولو گے کہانی نہیں چاہیے یہاں پہ اگر آپ احد کو سب کا ایک یا سبھی کا ایک ٹرانسلیٹ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے جاؤ سب کو شریک ٹھہراؤ مگر ایک کو شریک نہ ٹھہرانا یہ دیکھو میں کر کے دیتا ہوں دیکھو اے نبی کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ سبھی سے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں <laughs> سبھی سے کسی ایک کو بھی نئی ٹرانسلیشن آئی اب اب ہر تھوڑی دیر بعد عبید کی آہد کی ٹرانسلیشن چینج ہو رہی ہے سبھی میں سے کسی ایک کو بھی اب سبھی میں سے کسی ایک کو بھی ہم ایک سو بارہ کے اوپر لے کے جلیں گے اب اللہ کہہ رہا ہے کہو وہ اللہ ہے سبھی میں سے کسی ایک کو کہو وہ اللہ ہے سبھی میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارے اللہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کہہ دو سبھی میں سے کسی ایک کو تھینک یو عبید الرحمان آپ دیکھیں آپ کتنی پیچھے جانا یہ بہادری نہیں ہے میں سامنے سامنے سے بات کرتے ہیں اگر میں میں تیرے بیچ میں بولتا ہوں تو میں بزدل اور اگر تو میرے بیچ میں بولتا ہے تو تو بزدل ہے سبھی کا ایک اوکے یہاں پہ آؤ یہاں پہ اب دوبارہ کہو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ سبھی میں سے ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا تو لہٰذا میں سبھی کو شریک ٹھہراتا ہوں مگر ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا کہو اپنے آپ کو پکارتا اور اس کے ساتھ سبھی میں سے ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا والا اشرو ہے سبھی میں سے ایک اور بھی نہیں اب بھی تم نے چینج کیا ہے اب بھی تم نے چینج کیا ہے اب بھی تم نے چینج کیا ہے ہاں وہی چینج کر رہا ہوں سبھی میں سے ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں احدا مطلب ملٹ اینی ون میں ہے نا سبھی سے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں کیا ایک دم دم دم دم ایک ایک ایک لیول لیول لیول پہ ٹو بات چل رہی ہے پہ چینج کرنا چینج دوبارہ چینج کرو سبھی میں سے کسی ایک کو ہاں, ہاں۔ ارے اللہ ایک ہے سبھی کا ایک سبھی کا ایک واپس چلتے ہیں اے نبی کہو میں اپنے آپ کو پکارتا ہوں اور سبھی میں سے ایک کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا دس از ہاؤس ٹو اس بندے سے بات کرنا جو ہے نا لٹرلی دیوار میں ٹکر مارنے کے مترادف ہے چینج اور چینج پہ چینج کری جا رہا ہے چینج پہ چینج کری جا رہا ہے یار کوئی پڑھا لکھا مومن نہیں رہ گیا پورے انڈیا پاکستان میں جو آ کے بول سکے اور جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو بہت برا مانتے ہیں وہ سالے توحید پہ ڈبیٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ان کو چاہیے موڈریٹرز ان کو چاہیے اسی ٹائپ کی ٹرانسلیشنز ان کو چاہیے کہ جناب میں انہیں ٹائم دوں اور وہ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ میں بیٹھ کے جلیبیاں بناتے رہیں تاکہ پھر ایک ایک ورس کے اوپر ہم بات ہی نہ کر سکیں اتنی سی بات ہے بڑے سے بڑا اسکالر یہاں پہ آنے سے ڈرتا ہے اس کا سسو نکلتا ہے اس کی پتلون کے اندر ہوگا کچھ مسئلہ تو بھائی اسلامک پر ہی بیٹھے گا کئی دیر سے ہاں ہاں وہ آ رہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کال کر لیتا ہوں اصل میں اسلامک مونتھیزم کی جو سب سے بڑی دیتے ہیں نا آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کا آج ہم تریا پانچا سب سے پہلے کر رہے ہیں اس کو پہلے بولو پہلے تمبکو نکلے پھر بات کرے تمبک تمبکو تمبکو یہ کیا یار تمباکو اچھا منہ میں تمباکو لگایا ہوا تھا پان کی طرح پی کے پھینک رہا ہے تمباکو نکلے کیا یار قسم سے بچے ہیں یار پیدا ہوئے نہیں ادھر آ جاتے ہیں اللہ تو وداؤٹ آئل کیوں لیتے ہیں مومنوں کو ایڈم تو وداؤٹ آئل کیوں لیتا ہے مومنوں کو نہیں مومنوں کی کو نہیں ہوتا سر پیشن آپ کی بھی ہندی میں اتنا خراب ہے تھوڑی سی تو آگے چلتے ہیں اگر گٹکا تو تھوک دے کارٹون ڈبیٹ کرنے سے پہلے یہ سال بولی جاتا ہے بولی جاتا ہے بولی جاتا رکنے کا نام ہی لیتا ارے یہ آگے مہیش بھائی did Allah created people differently some rich some poor some کر سکتے ہیں کہ نہیں بہترین تو آپ کا جون سا جس کی کبوتر بازی کرنے ہیں اس کو لے آئے کبوتر بازی کرنے بغیر جا کے لا سکتے ہیں اس کو نہیں بھائی میں جاتا ہی نہیں ان لوگوں کی اسٹریم پہ تو میں کیا لاؤں گا مطلب آپ لوگ اگر کچھ بات بڑھاؤ گے تو ضرور جاؤں گا آپ لوگ بات ہی نہیں بڑھاتے وہ تو کیا جاؤں گا کہ جو بندہ ہے ان کو تو نہیں کیا میں نے جان بوجھ کے ڈائریکٹ زید بھائی کو ان کے فرینڈ سرکل میں جو بندہ ہے ان کو کیا تھا تو وہ بولا ارے وہ نہیں آئے گا پوری زندگی نہیں آئے گا وہ دو کا ایک ایک کا پھر آدھا منٹ کر دے گا لیکن آئے گا نہیں بات یہ ہے کہ آپ کبوتر بازی کرنے آئے تھے نا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تم نے مجھے کہا تھا تین منٹ کیوں نہیں مان لیتے تو میں نے کہا بھائی ایک منٹ کیوں نہیں مان لیتا پھر دیکھیں اسے کہتے ہیں بولا ضرور تھا میں کبوتر بازی کرنے آیا ہوں لیکن میں کبھی جاتا نہیں بھائی لوگ کہتے ہیں ہاں۔ اسے کہتے ہیں tit for tat tit for tat سمجھتے ہیں ہاں تھوڑا بہت وہ میں نے آپ کے ساتھ وہ ہاں میں نے اس وقت آپ سے ٹٹ فور ٹیٹ کیا تھا دیکھو بھائی جو زبان ایڈم نے کہہ دی ہے نا ایڈم اس زبان پہ قائم رہتا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ٹٹ فٹ ایڈ کیا تھا وہ بندہ جب آنا چاہے آ اچھا۔ سکتا ہے مگر وہ لانا چاہتا ہے موڈریٹرز وہ لانا چاہتا ہے جناب حاضر پی ڈی ایف چینج ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے ویٹ کریں بھائی ایسے نہیں میں کام کرتا میں کام کرتا ہوں آپ بولو میں بولوں میں بولوں آپ بولو آپ نے دیکھ لیا میں بولتا ہوں آپ کھلے طور پہ یہ بات کر لو نا ان سے ایک بار میں گالی گروش کبھی نہیں کرتا جب تک اگلا بندہ بدتمیزی میرے اوپر پرسنل اٹیک نہ کرے وہ میرے اوپر پرسنل اٹیک کرے گا میں سیدھا اس کے نبی پہ جاؤں گا یہ آپ کو بھی پتا ہے ہاں۔ یہ اس کو بھی پتا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایڈم صاحب آپ بدتمیزی نہ کیجیے گا اگر وہ عزت سے بات کرے گا عزت دے گا عزت لے گا اس نے عزت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا میں میں پورے کے پورے کپڑے اتار دوں گا اتنی سی بات ہوتی ہے میرے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں خیر اب جاؤں گا اب میں جانا شروع کروں گا ابھی تک دیکھیں ایمانداری سے تو میں ان کے بعد ایک یا دو بار کبھی گیا تھا لائف میں اس کے بعد تو میں کبھی جاتا نہیں زیادہ سے زیادہ تو میں ایکسکلوس کی چینل پہ رہتا ہوں میں جاؤں گا اور ان سے بولوں گا کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے اور ویسے تو وہ لوگ عزت ہے کے معاملے میں ڈیفینیٹلی آپ سے سو گنا آ گئے ہیں یہ بات مجھے کہنے میں آپ کے سامنے کوئی شرم نہیں ہے تو میں ان سے بولوں گا کہ بھائی جیسے آپ رہتے ہیں ویسے ہی رہیے گا کوئی غلطی مت کریے گا اچھے سے بات کریے گا اور جو ہے ہاں۔ سارے مسئلے مسائل حل کر لیجئے تاکہ ہم لوگ تو کیا ہے دیکھیے ہم تو کیا بس ہاتھ مل کے رہ جانے والے لوگ ہیں آپ کو بس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس کس کو بےچارے ہو بے دور یا کسی پکڑ کے رگڑنے لگتے ہو ہم نہیں رگڑنے لگتے سر وہ خود آتے ہیں بچوں کی طرح بولی جاتے ہیں سر دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں ایک آپ ہمارے نا کہاوت ہے ادھر نا پاکستان میں تو نے مجھے انگل دینا تو میں چپا دے دوں گا میں اس کہاوت پہ پورا کا پورا عمل کرتا ہوں کوئی انگل دینے کی کوشش بھی کرے اگر تو میں چپا دے دیتا ہوں چپا سمجھتے ہیں ہاں مطلب بھاؤ اپنے یہ تو پہنچ جاتی ہے جذبات تو پہنچ جاتے ہیں بھلے سمجھے نہ سمجھے بس بس یہ بات ہے سٹریٹ فائٹر جی۔ دیکھتے تھے سٹریٹ فائٹر اس میں کین تھا کین کین جب زمین پہ جی۔ بیٹھ کے نا ہاتھ یوں اوپر اٹھاتا تھا نا تو وہ چپا کہاں کہاں جاتا تھا اڑا کے بندے کو پھینکتا تھا یہ وہ والا چپے کی بات کرنا نیچے بیٹھ جی۔ کے اٹھاؤں گا چپا اور اڑا کے پھینکوں گا یہ یہ سمپل سی یہ بات ہے عزت سے بات کرے گا عزت سے ہم بات کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں دیکھیے میں جاتا ہوں بات کروں گا بولوں گا بھائی کی وہ تو بڑے عزت احترام سے بات کرنے کو تیار ہیں یہیں پہ ان کے اسٹریم پہ جا کر ہی بات کر لیجیے اور بہترین سے کچھ ایک بیچ کا راستہ نکال لیں تاکہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم ہو جائے کہ ایڈم سیکر ڈرتا ہے یا زید پٹیل ڈرتا ہے اگر ایڈم سیکر ڈرتا ہوتا تو اوپن لائف سٹریم سے نہ کرتا اب دیکھو اوپن لائف اسٹریم میں جس نے بھی آنا آ سکتا ہے بڑے سے بڑا اسکالر بھی آ سکتا ہے ڈرتے وہ لوگ ہیں کیونکہ انہیں چاہیے ان کو بولنے کے لیے ایک خاص ردم چاہیے ایک سپیچ چاہیے تاکہ وہ جھوٹ دس پندرہ کٹھے رکھ سکیں تاکہ جو ہے نا اگلا بندے کو ڈیفینسو پوزیشن میں ڈالیں میں وہ بولا کام نہیں کرتا میں کہتا ہوں ایک ایک آیت ایک ایک چیز باری باری اب اگر وہ کریں گے جس دن کریں گے اس دن مر جائیں گے ان کی موت ہے دیٹس دا ہول پرابلم ان کی موت ہے جس دن وہ اس طریقے سے بات کریں گے اس دن ان کی موت ہے اور میں تب تک عزت دوں گا جب تک وہ میرے کو عزت دیں گے ٹھیک ہے نا عزت جو ہے ایک دونوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی صحیح تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے ٹھیک ہے جب تک دو ہاتھ پورے نہیں ہوں گے تالی نہیں بجے گی ابھی تو آپ خیر اس معاملے میں وہ ہیں کیونکہ آپ تو آلریڈی بہت بےزتی کر چکے ہیں <laughs> لیکن کوئی بات نہیں میرا کام میرا کام وہ نہیں ہے جس کام میں جس کام کے لیے میں بےزتی اس وقت کرتا ہوں جب آگے سے کوئی بےزتی کرتا ہے ایمی ہوا میں بےزتی کرتا رہوں فائدہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب ایک بندہ آ کے بےزتی کرے گا تو پھر میں اس کو بتاؤں گا نا بےزتی کیسے کہتے ہیں نہ بتاؤں نبی کے معاملے میں آج اسٹریم کی شروعات کر چکے ہیں کئی بار کئی اسٹریم ایسی ہیں جس میں آپ گالی نہیں کبھی کے ساتھ کبھی بھی نہیں میں لا دوں تو اگر ایک بندہ ایک بندے کو میں کہہ رہا ہوں چائلڈ ملسٹر ہے پیڈو فائل ہاں۔ ہے ریپر ہے تو بھائی اس میں غلط بات کیا کہہ رہی جو تمہارے اسکرپچر کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ نا کہ میں نے کہتے ہیں نا دیکھیں آپ کے جو جن کے نام آپ بار کو لے رہے ہیں کبوتر بازی کر رہے ہیں انہوں نے ساحل کے ساتھ دو گھنٹے میں یہی پروف کیا تھا کہ محمد پیڈو ہے اس نے نو سال کی بچی کے ساتھ شادی کی جب وہ ترپن سال کا تھا لیکن نو سال کی بچی فزیکلی اس قابل ہو گئی تھی کہ محمد کا پرائیویٹ پاس سہ سکے دس واز دا ڈبیٹ پوری کی پوری ڈبیٹ ہی ہے وہ تھی نو سال کی ایکچولی ڈیبیٹ کا تو آپ نکالتے ہو اس لیے وہ تو وزن داری سے میں وہی تو کہہ رہا ہوں بیسیکلی کسی گئے آپ کسی کا نہیں دیکھو آپ دیکھو آپ کا نبی ہے نا آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن اصل میں اس نے پروف تو یہی کیا ہے نا دو گھنٹے پروف پروف کیا ہے کہ ایک پچپن سال کے بندے نے نو سال کی بچی کے ساتھ سیکشل انٹر کورس کیا ہے ہاں کیا ہے لیکن وہ بچی فزیکلی اتنی گرو کر فزیکلی اس کے اندر سیکس کی اتنی طاقت آ چکی تھی کہ وہ پچپن سال کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ برداشت کر سکے دیٹس اٹ آپ اپنا میننگ نکال سکتے ہو سب کو اپنا اچھا، آپ کا میننگ ہے آپ کا میننگ ہے زید پٹیل نے انکار کیا تھا کہ نو سال کی نہیں تھی اس نے ساری ڈبیٹ میں یہی تو بتانے کی کوشش کی ہے اور کیا بتانے کی کوشش کی ہے نہیں کیا لیکن بیسیکلی وہ اس لیے وہ یہ ثابت کرنے آئے تھے وہ صرف اس لیے آئے تھے آپ لوگ جو رات دن کئی سالوں سے چلا رہے تھے اس کے بدلے میں وہ آئے تھا سامنے سے چھاتی ٹان کے کہ بھائی آپ اس معاملے میں یہاں یہاں غلط تو پہلی بات پرسنل ہاں، یہاں یہاں غلط نہیں تو ثابت کیا کیا انہوں نے ثابت کیا کیا انہوں نے وٹ واز ہز مورل جو لاسٹ انہوں نے اینڈ میں اپنا مورل دا سٹوری دیا تھا وہ کیا دیا تھا مورل دا سٹوری یہ تھا کہ عائشہ فزیکلی سسٹین کرنے جوگی تھی محمد کا پرائیویٹ پارٹ یہی ان کا مورل تھا نا اینڈ میں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے تو اس مدے پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے اس مدے پہ کیا ہوتی ہے اس مدے پہ کیا بات بنتی ہے میں بتاؤں آپ کے آپ کے بھی ابھی پیچھے دو چار پانچ پیڑھی جائیں گے آپ کا تو کچھ اتنا پتہ نہیں ہے لیکن دو چار پانچ پیڑھی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جس کا ایسا شادی ہوا ہوگا جو پیڈو فائل ہاں؟ ہوگا کوئی کوئی نہ آپ کو گا مطلب چھوٹی شادی ہوتی تھی تھی ہو جاتی میں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو سچ سچ یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی اس ڈبیٹ میں بھی آپ لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہم نے بولا تھا کہ یار ہاں چودہ پندرہ سال کے بچے کی شادی ہو جاتی تھی نو دس بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ یہ پیڈوفیلیا نہیں کہلاتا پیڈوفیلیا کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ ایک ایڈلٹ ہو ٹھیک ہے آپ اکیس سال سے یا اٹھارہ سال سے بڑے ہو اور پھر آپ انڈر ایج گرل کے ساتھ سیکس کر رہے ہو اسی کو پیڈوفائل کہتے ہیں محمد پچپن سال کا تھا ٹھیک ہے اگر چودہ سال کے لڑکے کی گیارہ سال کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کو کسی بھی ڈکشنری میں پیڈوفیلیا نہیں کہتے ٹھیک ہے ہاں، اگر اگر سولہ اٹھارہ سال کی آپ کو ہاں۔ ہاں۔ یاد ہے جب آپ بارہ تیرہ سال کے تھے تو آپ کا جو پرائیویٹ پارٹ تھا وہ اتنا ہی ہے جتنا آج ہے ہاں یس یو نو نہیں جوں جوں آپ کی گروتھ ہوتی ہے آپ کی فزیکل باڈی گروتھ ہوتی ہے تو تو آپ کا پرائیویٹ پارٹ کی بھی ہاں۔ گروتھ ہوتی ہے مانتے ہیں اس بات کو تقریباً ہاں۔ بیس بائیس سال کی عمر میں جا کے آپ کے پرائیویٹ پارٹ کی گروتھ کمپلیٹ ہوتی ہے کریکٹ اوکے وہاں پہ جو اس کی تھکنس ہے جو لینتھ ہے وہ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ اب وہ تقریباً انیس بیس اتنی رہے گی اللہ کے آپ کچھ میڈیسن یا کوئی ایسی چیزیں لیتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ جب بارہ سال کا چودہ سال کا لڑکا سترہ سال کا لڑکا نو سال کی لڑکی کے ساتھ کرے گا تو اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی تو وہ بچوں والا ہی ہوگا نا اسی عمر والا ہوگا تو لڑکی کا بھی اسی عمر والا محمد اس وقت پچپن سال کا ہے دو بیویاں ہنڈا چکا ہے ٹھیک ہے اس نے ختیجہ کے ساتھ کافی ٹائم گزار لیا ہے ختیجہ ہنڈا چکا ہے اس کے بعد سودا ہنڈا چکا ہے اس کے بعد وہ نو سال کی بچے کے ساتھ سیکس کر رہا ہے Hello. اب وہ سیکچولی بھی اتنا ہو چکا ہے سینسیشن وائز کہ اس کا ٹائم بھی بڑھ چکا ہے چودہ بارہ چودہ سال کے بچوں کا ٹائم کیا ہوتا ہے لڑکوں کا ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس کا تو ٹائم ہی کچھ نہیں ہوتا وہ تو ہاتھ لگاتا ہے اس کا نکل جاتا ہے پچپن سال کا بندہ جو دو بیویاں ہنڈا چکا ہے کم از کم ٹھیک ہے اس کا ٹائم بھی بھر جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کی ٹچنگ جو ہے وہ نہیں رہی جو پہلے تھی تو بھائی آپ مجھے بتا رہے ہیں پیڈوفیلیا کو آپ کے بھائی نے ڈیفینڈ کیا بھائی میں مانتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ڈبیٹ جیت گیا ڈبیٹ کیا جیتا ہے وہ چلو مان لیتے ہیں ہم کہ ڈبیٹ جیت گیا ڈبیٹ کیا جیتا ہے کہ Muhammad was a paedophile that's what he won اگر وہ جیتا بھی ہے تو یہ جیتا ہے کہ محمد وہ paedophile but Aisha was thick enough موٹی ہو چکی تھی اتنی فزیکلی کہ وہ محمد کے پرائیویٹ پارٹ کو برداشت کر سکے تو یار اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے مری نہیں تھی وہ تو برداشت کر گئی تھی ہم تو مان لیں اس بات کو کہ محمد کی جو عائشہ تھی وہ سیکس کی وجہ سے مری نہیں تھی اگر ہم تیرہ سال کی بچی دیکھیں ایجپٹ کے اندر اس کے ساتھ ایک پچیس چھبیس سال کے بندے نے شادی کی وہ سیکس کے اگلی رات شادی کی اگلی رات وہ ہاسپٹل میں گئی تین دن ہاسپٹل میں رہی انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے مر گئی ٹھیک ہے عائشہ نہیں مری وچ مینس کہ ہاں وہ تھوڑی سی اس کی فزک ایسی تھی فزکس ایسی تھی کہ محمد کے پرائیویٹ پارٹ کو برداشت کر گئی so what still what was proven in that debate کہ محمد واز اے پیٹو فائل تو ایک گالی کیسے ہے گالی تو ہے دیکھیے میں کام ہو کے سنتا ہوں سنتا رہتا ہوں میری عادت ہے کہ اگر میں نہیں سنوں گا تو آپ لوگ زیادہ دیر بات نہیں کرو گے لیکن یہ گالی ہے اور یہ ہر لحاظ سے گالی ہے اور ایسا صرف میری بات نہیں ہے کیا مطلب محمد نے پیڈو بول رہا ہوں محمد نے پیڈو فیلیا نہیں کیا کسی سر محمد صاحب نے پیڈو فیلیا نہیں کیا نہیں کیا نا بھائی نہیں کیا یار آپ کے سکولر نے آپ کے سکولر نے ڈیبیٹ کی ہے <laughs> اسی ٹاپک پہ دو گھنٹے ہاں تو ڈیوڈ کیسے کا میننگ نکال رہے ہو نا وہ تو صرف اور صرف شادی بچ شادی کی بات کر رہے ہیں مطلب لیکن ہاں، وہ دو لوگوں کے بیچ کی بات ہاں، حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے نا سر دو لوگوں کی بات کس نے بتائی ہے حضرت عائشہ ہاں، نے حضرت عائشہ نے حدیثوں میں خود نہیں بتایا کہ میرے ساتھ نو نو سال سال کی عمر میں انٹر کورس کیا ہاں انہوں نے یہ کہا میں میری زندگی میں بہت اتیاچار ہوئے انہوں نے یہ کہا نو سال کی نو سال کی لڑکی میری زندگی میری زندگی تباہ کر دی گئی یہ کہا نو سال کی لڑکی نے کہا کہ میری زندگی ہاں۔ میں نو سال کی لڑکی نے اپنی سیکشل لائف کو دنیا کو بتایا نا تو پرائیویٹ نہیں نا رہی پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عائشہ نے خود بول کے دنیا کو بتایا تو پرائیویٹ نہیں رہی وہ پبلک ہو گئی پبلک ہاں، پراپرٹی ہو گئی اب وہ بات ہاں ٹھیک ہے تو ابھی اب یہ نہیں اب یہ پرائیویٹ بات پبلک ہو گئی نا تو اب آپ مجھے کیوں بار بار کہہ رہے کہ پرائیویٹ چیز ہے کیوں کہہ رہے ہیں پبلک کرنے والا کون ہے عائشہ عائشہ خود پبلک کرنے والی ہے کوئی اور نہیں نہیں پبلک کی بات وہ وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا ٹھیک ہے وہ میں مان گیا میرے کہنے کا پرائیویٹ شادی شادی پرائیویٹ مطلب جیسے باری باری ہاں۔ ہاں۔ اس کا مطلب ہے یہ پرائیویٹ نہیں نا رہا ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں ابھی بھی جب عائشہ نے خود بتا دیا پبلک ڈومین میں خود بتا دی یہ بات تو کیا یہ بات پرائیویٹ رہی یا پبلک پراپرٹی ہو گئی اب نہیں تو دو الگ ٹاپک ملا رہے ہو نا جیسے نہیں آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ بات ہے سر پہلے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو کلیئر ہاں۔ کریں گے آپ نے کہا یہ پرائیویٹ بات ہے نا پرائیویٹ میں بتا رہا ہوں پرائیویٹ کیا پرائیویٹ کیا رکیے نا پرائیویٹ کیا مطلب پرائیویٹ مطلب یہ کہ شادی کسی کا پرائیویٹ مسئلہ ہے نا بھیا اس کی مرضی وہ کسی سے کوئی کرے کسی کی مرضی کسی سے کوئی کرے لیکن ایک طریقہ ہے ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے ایک چیز میں آپ کی ایگری کر سکتا ہوں میں کہ آج کی ڈیٹ میں ایک چیز پہ سیدھا سیدھا ایگری کر سکتا ہوں کہ بھائی آج کی ڈیٹ میں اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو قانون وہ چیز جا کے روکی جائے گی سمجھی جائے گی کہ معاملہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے اس زمانے میں جو ہو گیا تو ہو گیا آج اسلام سمندر کی طرح کھڑا ہے دو سو کروڑ لوگوں کے ساتھ سمندر کی طرح نہیں کھڑا اسلام اسلام جھوٹ پہ کھڑا نمبر ون نمبر ٹو آپ مجھے یہ مت بتائیے کہ وہ ہو گیا وہ آپ کا اللہ کہتا ہے کہ محمد آپ کی زندگی میں اسوت الحسن ہے محمد کی زندگی اسوت الحسن ہے چونکہ وہ اسوت الحسن ہے اس وجہ سے آج بھی لوگ اتنی چھوٹی بچیوں سے شادی کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ایجپشن کی ایک مثال دی کہ اس نے گیارہ سال کی بچی سے شادی کی اور اس کے ساتھ سیکس کر کے انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے تین دن میں مر گئی اگر محمد کی یہ اسوت الحسنہ نہ ہوتی تو اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ شادی نہ ہوتی ٹھیک ہے اگر محمد کہہ دیتا کسی بھی طریقے سے کہ نہیں چھوٹی بچوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی تو یہ نہ ہوتا تو بھائی at the the end of day جو ہوا یہ بچی کی جان گئی ہے وہ محمد کی وجہ سے گئی ہے محمد کے اسوائے حسنا کی وجہ سے گئی ہے نہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو حق ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ سارے نان وائنس کو حق ہے میں بتاتا ہوں اس ریزن بلکہ مومنس میں بھی کئی لوگوں کا حق ہے جو بےچارے نہیں سمجھ پاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے میں زیادہ تو قرآن جانتا نہیں لیکن ایک آدھ دو آئے تھے جانتا ہوں ایک ہے عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے تو اس میں ساری چیزیں رہی ہے عقل کی بات نہیں آپ میرے پاس آئے تھے لاسٹ ٹائم اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انجینئر محمد مرزا انجینئر محمد مرزا کہتا ہے اسلام عقل کا نہیں نقل کا نام ہے غلط کہتا ہے ہاں، وہ نقل ہے نقل ہے نقل ہے یہ بات آپ کی نقل نہیں کس حساب سے نقل کا نہیں نقل ہے نقل ہے لیکن نقل الگ چیز ہے نقل کرنا ہے کاپی کرنا ہے ڈیفینیٹلی کرنا ہے ڈیفینیٹلی کرنا ہے لیکن ارے پھر ایک منٹ نقل بھی کرنا ہے نقل بھی ہے عقل بھی ہے عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے مطلب کہاں ہے ہاں؟ کہاں لکھے محمد بتا تو رہا ہوں کہ محمد نے کہاں لکھا ہے کہ عقل کا یوز کرنا بلکہ علی کی طرف سے ایک حدیث ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کا استعمال کرنا ہوتا لاجک کا استعمال کرنا ہوتا عقل کا <clears throat> استعمال کلام پاک میں کہیں لکھا ہے نا کہیں نہ کہیں لکھا آپ تو جانکار ہو بہت بڑے کتنا تو میں جانتا ہوں سنتا ہوں کئی کئی بار عقل کا ہاں۔ سن لیں سن لیں حضرت علی نے فرمایا اگر ان باتوں کے اوپر عقل کا استعمال کرنا ہوتا تو جب آپ موزے کے اوپر وضو کرتے ہیں تو موزے کو نیچے سے چمڑے کا موزہ ہوتا تھا نا اس کو نیچے سے صاف کرتے اوپر سے صاف نہ کرتے جی بھائی اب اس کا بھی ایک الگ میننگ ہے نا آپ ہر بات کو ادھر کا ادھر مکس نہیں کر سکتے ٹاپک جمپ نہیں کر سکتے آپ بار بار آپ بڑا نام ہے آپ اپنا خود کا میرے سے زیادہ عزت دار ہیں آپ رکھیے دیکھیے وہ آپ جمپ کر رہے ہیں نا اس کو وہ الگ معاملہ ہے وہ کہنے کا مطلب ہے وہاں پہ نبی کی سنت جائز ہوگی وہاں پہ نبی کی سنت وہاں پہ یہ سنت اس پہ سنت کیوں نہیں لگانی نبی کی سنت ہے نا چھوٹی بچی کے ساتھ کرتے نے کہا تھا نا کہ ورجن کے ساتھ شادی کرو ہاں، وہ تب ہو جاتی ہے آپ کی بات صحیح عمر کے آپ کی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شادی کرتے اور بولتے ایسے ہی شادی کرنا ہے ٹھیک ہے میں چار کروں گا میں چار کروں گا نا میں چار کروں گا اور اس میں سے دو چھوٹی رکھوں گا کیا مسئلہ نہیں وہ اگر نبی نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کوئی بھی ایسا انڈیکیشن چھوڑا ہوتا تو بات تھی لیکن ہاں انڈیکیشن کیا سنت کیسے کہتے ہیں وٹ از سنت وٹ از سنت سنت کا مطلب بتائیں وٹ از سنت سنت مطلب نبی نے جو کیا ہے وہ سب جو ہے اور جو نبی نے کیا وہ سنت ہے ہاں جو نبی نے کیا وہ سنت ہے نا تو جب نبی نے تھوڑی کیا نا بھائی میں باقی سنتے بھی پوری کر لوں گا وہ مسئلہ نہیں ہے مگر یہ بھی ایک جی۔ سنت ہے نا کہ چھوٹی جی، بچی سے شادی کرنا کلام پاک کی آیا جڑ جائے گی نا وہ عقل استعمال کرو اور اللہ کی نظر ہر کام پہ تمہاری تمہاری نیت پہ بھی ہے تمہاری سوچ پہ بھی ہے تمہاری عقل پہ بھی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک سیکنڈ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ شادی کی لیکن زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل کبھی کھڑا نہیں ہوا اور وہ آدمی نے کیا غلط نیت سے کیا تھا کچھ لفڑا ہو گیا کہنے کا مطلب ہے اللہ کی نظر سب جگہ ہے تو کہنے کا مطلب آپ اپنی عقل نیت ہی تھی نا نبی صلی بچوں والی بات کرتے ہو ایک چھوٹی بچی کو یاد رہی بڑی کسی لڑکی کو یاد نہیں رہی چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو یہ یہی اسٹوپیرٹی ہے نا اصل میں آپ لوگوں نے عائشہ کی حدیثیں اس وجہ سے سب سے زیادہ رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکو ادر وائز حدیثیں شیعہ اسلام میں عائشہ سے ایک بھی حدیث نہیں ہے لیکن وہ بھی اسلام کا ایک پورا پہلو ہے اب شیعہ اسلام عائشہ کو گالیاں نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو رنڈی بھی کہتے ہیں سب سے بڑے تو وہ ہیں بےزتی اور بے حرمتی کرنے والے تو شیعہ ہیں لیکن شیعوں کو آپ جا کے نہیں بولتے ہیں حالانکہ وہ لٹرلی آپ کو بھی شیعہ نے کبھی نہیں بولا سر آپ کے سامنے ہاں، آپ ابھی امی عائشہ میں نے نہیں بولا نا میں نے کہہ رہا ہوں بولتے ہیں میں نے میں نے خود بولا یہ بات نہیں میں نے میں نے کوٹ کی ایسے کہتے ہیں کوٹنگ سمبڈی کسی کو کوٹ کرنا تو آپ میرے اوپر ڈال دیں نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں نا بول دیجیے وہ بولتے ہیں نہیں تو آپ بول کے ویڈیو لائیے اور ویڈیو چلائیے پھر اس پہ آپ کے ارے میں ویڈیو کا چلا جیسے آپ کبوتر چلاتے ہو جیسے آپ ہر چیز چلاتے ہو آپ اس میں جب آپ جب بھی آپ کو یہ بولنا رہے نا کہ امی آشا کو سیا کیا بولتے ہیں تو آپ ایک کام کریے ویڈیو چلا دیجیے زیادہ بیٹر رہے گا آپ کیوں اپنا منہ خراب کرتے سنیں میں آپ کو کتاب الکافی سے ریفرنس نکال کے دے دوں گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عائشہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے رنڈی ہے اسے پروسٹیٹیوٹ کو اردو میں رنڈی کہتے ہیں میں آپ کو لا دوں گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو لا دیں گے اچھا اب آپ مجھے بتا دیں کافی دیر آپ سے ادھر ادھر کی کاپی ہو گئی تو ہید پہ کچھ بولنا چاہیں گے یا میں کسی بندے کو بات کروں اور اپنے ٹاپک پہ ہم واپس ہیں توحید پہ کیا بولنا چاہیں گے توحید تو ہی اپنے آپ سیلف پروون ہے اس میں کیا ہے سیلف پروون ہے اوکے قرآن کی جو توحید ہے وہ سورہ اخلاص سے بنتی ہے رائٹ اخلاص میں کلو اللہ احد احد کا مطلب اس جگہ کے اوپر اس لوکیشن کے علاوہ قرآن میں دس اور مقامات پہ کسی جگہ پہ ون نہیں ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا نہیں وہ میں عربی کا جانکار ہوئی نہیں میں اس بارے میں کچھ بات نہیں کر یہ واحد اور احد سے بات کر سکتا ہوں کوئی شک نہیں ہے دنیا کا ہر انسان جو لڑ رہا ہے اگر ایک سے زیادہ کے لیے بے وقوف ہے ایک ہی ہے لیکن اسلامک توحید میں جو بیسک آپ کی صورت ہے اللہ نے اللہ نے واحد کا ورڈ کیوں نہیں یوز کیا نہیں میں ورڈ اور وہ مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں کیوں بے وجہ بات کروں میں اگر ہندی میں کسی بارے میں بات ہوتی تو میں کر لیتا لیکن اتنا پتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر سرچ کیجیے گا اور میرے پاس آئیے گا ٹھیک ہے کسی اور سے بات کرتے کیونکہ آپ کو پتا نہیں تو آپ سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تھینک یو بھائی بہت بہت شکریہ اوکے بھائی نہیں جی ہمارے ساتھ ایک مومن صاحب کے نام سے بندہ جڑا ہے مومن صاحب آپ مسلمان ہیں سیتا ماتا کی چوت سیتا ماتا کی چوت یار یہ بندہ کتنے کون آئیڈیوں سے آئے گا سیریسلی آئی ایم امیزڈ اس کو کتنی سیتا ماتا کے ساتھ اس کو اچھا ویسے ایک بار بار یہ بولتا بھی ہے سیتا ماتا تو ایک دفعہ میں یہ اس کو ماں بھی کہہ رہا ہے سیتا کو ٹھیک ہے اور پھر اس کا یعنی اتنے گندے ہوتے ہیں مسلمان کہ ایک دفعہ میں ایک ہی سینٹینس میں سیتا جی کو اپنی ماں بھی بول رہا ہے سیتا ماتا بول رہا ہے مدر سیتا اور اسی سینٹینس میں اپنی ماں جس کو ماں بول رہا ہے اس کی پرائیویٹ پارٹ کی بات کر رہا ہے لائک امیجن کرو گندگی کا لیول ان لوگوں کی لاجک کا لیول اتنا گر چکا ہوا ہے کہ اسی سینٹنس جس سینٹنس میں ماں بول رہا ہے اسی سینٹنس میں اس کی پرائیویٹ پارٹ کی بات کر رہا ہے کمال ہو گئی یار ابھی یہ بندہ تو ادھر اکیلا بول رہا ہے یہاں پہ اگر کیا بولتے ہیں کمنٹس میں اگر لوگ گالی لکھنا چالو کر دیے تو یہاں پہ کم سے کم ابھی دو ڈھائی ہزار لوگ تو عائشہ کو گالی دے دیں گے تمہاری ماں کو ہاں؟ لیکن لیکن بھائی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہہ رہے سیتا ماتا کی یعنی کہ ماں <laughs> بولتے ہوئے کر رہا ہے یعنی سیریسلی یار ان لوگوں کے لیے ماؤں کی بھی عزت نہیں ہے لائک آپ خود امیجن کرو جلیبی بھائی ماؤں کی بھی عزت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے حد ہو گئی یار حد ہو گئی چلو جی مومن بھائی آپ مسلمان ہیں جی بھائی جی، سر میں فی الحال تو ٹھیک ہوں آپ مسلمان ہیں ہاں، بالکل اونچی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہاں، ہوں سر آپ کے مائک میں بہت مسئلہ ہے سر مائک کا مسئلہ دکھتا نہیں ہے وہ اگلے کو سننے میں فیل ہوتا ہے ہاں، وہ دیکھتا نہیں ہے وہ اگلا جو سن رہا ہوتا ہے اس کو فیل ہوتا ہاں جی تو مجھے سننے میں آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی لوگوں کو صحیح آ رہی ہے یار آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے جو لائف چیٹ میں بیٹھے ہوئے یار ان لوگوں کو اس بھائی کی آواز آ رہی ہے صحیح میرے کو تو بہت دور سے آ رہی ہے کنویں میں سے آ رہی ہے دیکھو اگر لوگ کیا کہتے ہیں اچھا، جی جس طرح بہت ٹھیک ٹھیک ایک دم صاف آواز نہیں ہے بھائی آپ کی تھوڑا ٹھیک کرے آپ کے لوگ بھی نہیں سر اچھا، بہت کنویں کنیں جوتا ہوں جی thank you thank you so much okay یار یہ ایک ہندو بھائی ہے پروبیبلی کوئی یہ بار بار آ رہا ہے بھائی کیوں آپ مسلمان کیوں آ رہے ہیں یار میں نے چار دفعہ ریمو کیا آپ مسلمان نہیں ہو کیوں آ رہے ہو سر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ڈسکوڈ پہ کہنا ہے آپ نے یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے اچھا، میں نے آپ کو منع کیا ڈسکوڈ سے میں نے سر پچھلے ایک مہینے سے آپ کو message waste of time seriously منع کر کر تھک گئے پتہ نہیں کیوں نہیں باز آتے ایم ڈی عابد صاحب آپ آپ لائیو ہیں ہیں یس یس یس ہیلو جی سر سر سر مومن کچھ کچھ پروف کر دیں دیں دیں کوئی صورت صورت پڑھ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک بیدہ الملک علی کل قدیر پڑھے ٹھیک ہے سر آپ یہ توحید بتائیں گے مجھے سورہ 112 سے کون سے توحید آپ کو عربی بڑی اچھی آتی ہے احد ہاں، احد کا مطلب قرآن میں باقی جتنی بھی جگہوں کے اوپر احد آ رہا ہے وہ واحد کے لیے نہیں آ رہا یہاں پہ آپ واحد کی ٹرانسلیشن کیوں کر رہے ہیں احد کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پکی بات ہے آپ کو پکا یقین احد کا مطلب ایک ہوتا ہے یس جہاں تک مجھے پتا احد کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے واحد احد سر یہ ذرا یہاں پہ ذرا ایک ٹرانسلیشن کر کے دکھائیں مجھے یہ ماؤس اوور بھی کر دیتا ہوں ہاتھ کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ ذرا پڑھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے اور ٹرانسلیشن کریں ایحسب ال لن یقد یقدر علیہ احد احد کیا مطلب ہے سر اس کا does he think that uh, never will anyone overcome him overcome him anyone has seen آپ نو ون بھی کہہ سکتے ہیں اینی ون بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ون کے رمزے میں نہیں آتا جو احد کا لفظ ہے وہ ون کے رمزے میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے hmm. ایک اور آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں ایٹی نائن کی پچیس یہ دیکھ لیجئے سر یہاں پہ بھی احد کا لفظ ہے یہاں پہ بھی یہ ون کے رمزے میں نہیں آ رہا مجھے بتائیں سورہ اخلاص میں صرف جا کے آپ لوگ اس کو ون کیوں بنا دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہو وان ٹھیک ہے لیکن اسی کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی آہد ہے لیکن یہاں پہ اینی ون پھر بن جاتا ہے <laughs> یعنی پہلی آیت اور چوتھی آیت میں سیم ورڈ کی ٹرانسلیشن غلط ہے ڈفرینٹ ہے کیا بکواس ہے بھائی اب اب آپ ورڈ دیکھیے خالی خالی تم جیب خالی کرو بھائی جیب خالی کرو نہیں لائن کے اینڈ میں ورڈ آ رہا ہے کسی چیز کے لیے آ رہا ہے کف ون احد کل ہو اللہ کہ وہ اللہ ہے کون احد واحد ہونا چاہیے تھا واحد ہونا چاہیے تھا ایک ہونا چاہیے تھا لفظ ایک کا چاہیے تھا کف ون احد نہیں ہے کوئی اکویلٹ نہیں ہے کوئی کوئی میں آیا اینی ون میں آیا کوئی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھو کہ ون کو انہوں نے بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے اصل میں احد کا مطلب بن رہا ہے اینی نہیں ہے کوئی اس کے سوا ٹھیک ہے کوئی اینی ون اینی کے اندر آتا ہے کوئی تو بھائی مجھے بتاؤ پورے قرآن کے اندر صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ احد کو آپ ون کے لیے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کیوں بھائی دی ون بلکہ دی ون ال واحد کے طور ٹرانسلیٹ کیا ہونا چاہیے ٹرانسلیشن الواحد اگر اگر دی ون ہوگا تو الواحد ہوگا اگر صرف ون ہوگا تو واحد ہوگا ال کا مطلب ہوتا ہے دی واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اگر تو لکھنا ہے اللہ نے دی ون یعنی کہ اسے ایبسلیوٹلی ایک کرنا ہے تو اللہ کو لکھنا چاہیے الواحد اور اگر اس نے صرف واحد لکھنا ہے یعنی ایک لکھنا ہے صرف تو اس کو لکھنا چاہیے واحد واؤ الحد بنتا ہی نہیں ہے کیسے بنا دیا اللہ نے یہاں پہ تو تو اللہ واحد آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے یا واحد ہونا چاہیے یا الواحد ہونا چاہیے تو یہ تو آپ کی توحید تو توحید تو بیسک آیت اور بیسک لفظ عربک سے ہی خراب ہو گئی آج تک جتنے لوگ بھی ٹرانسلیٹ کیے سب لوگ ون ہی بولے ہیں سب لوگ غلط نہیں بولے کس نے نہیں بولا آج تک جتنے بھی لوگ ٹرانسلیٹ کرے ہیں انہوں نے ون کیوں ڈالا ہے یہاں پہ یکتا بھی ڈال دی ایک نہیں یکتا کا مطلب تھا یونیفائڈ پرانی ٹرانسلیشنوں میں یونیفائڈ ہے یونیفائڈ کیوں ہے خود سوچیں یونیفائڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے یونیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے ملانا کسی چار چیزوں کو پانچ چیزوں کو دس چیزوں کو ملا کے ایک کرنا اچھا یہ میں بتاتا ہوں یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے محمد صاحب جب باقی لوگوں کی لینگویجز سنتے تھے اور باقی اسکرپچر سنتے تھے تو یہودیوں سے سب سے زیادہ انسپائر تھے محمد صاحب آپ کو پتا شروع میں یہودیوں کے بالکل حق میں تھے بعد میں یہودیوں کے خلاف ہوئے تھے تو یہودیوں یہودی بولتے ہوتے تھے سما یزرائیل الوہین و یہ احاد یہ ہیبرو زبان کی ان کی ایک آیت ہے جس کو بہت زیادہ بولتے ہیں یہ ان کی آپ کہہ لو کہ جیسا کلو اللہ واحد ہے ان کی یہ کلو اللہ واحد ہے الوہین و یہود آپ نے یہوے کا لفظ اس لیے نہیں سنا ہوگا کہ یہودیوں جو ہیں وہ لفظ یہوے یا یہوا نہیں بولتے کیونکہ ان کی ٹین کمانڈمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے خدا کا نام بلا وجہ مت لو تو وہ یہوا بولنے کی بجائے یا یہوے بولنے کی بجائے ایدونائے بولتے ہیں ایدونائے کہتے ہیں سب سے بزرگی میں اوپر تو جو اپنے زبان سے وہ بولیں گے وہ بولیں گے سما یزرائیل ایدونائے ایدونائے احاد ٹھیک ہے یہ ایدونائے کا لفظ لگتے ہیں اپنے خدا کا نام نہیں لیتے تو ان کی زبان سے آپ سنو گے تو سنو گے ایدونائے ایدونائے احاد یہ آ گیا آپ کا ہیبرو احاد احاد جو ہیبرو میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونیفائیڈ یونیفائی کر کے ایک بنانا ٹھیک ہے اچھا جسے یکتا کہتے ہیں اب وہاں پہ بات سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایلوہینو لکھنے ہیں ایلوہین جو ہے وہ پرولر فارم ہے میجسٹی نہیں ہے پرولر فارم ہے مثلا ہیبرو زبان کے اندر ایل کہتے ہیں سنگولر گاڈ کو ایلوہ ایلوہا ایلوہا کہتے ہیں ٹو کو جس طرح عربی کے اندر ہوتا ہے نا الہ الہنا ٹھیک ہے اسی طرح وہاں پہ بھی الہین یعنی کہ دو خدا الہنا یعنی کہ دو سے زیادہ خدا اسی طرح ہیبرو زبان میں الوہیم جو ہے نا وہ پرولر میں آتا ہے تین یا تین سے زیادہ ٹھیک ہے سما یزرائیل ادنائے ادنائے و ہے ورڈ یونیفیکیشن کے لیے آتا ہے وہ احاد ہے وہاں پہ اٹ میک سینس محمد نے جب وہاں سے چوری کیا جو ہندو ہندو کہہ رہا ہوں سوری یہودی لوگوں کی یہ زبان کو چوری کر کے اپنے قرآن میں ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے احد ڈال دیا وحد ڈالنے کی بجائے کیونکہ عربی میں احد ورڈ بنتا ہی نہیں تھا عربی میں یہاں پہ آنا چاہیے تھا لفظ واحد یا الواحد محمد صاحب نے ڈال دیا کیونکہ یہودی بول رہے تھے انہوں نے وہی ڈال دیا پرابلم اب یہاں پہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کو یونیفائڈ لیں گے تو Allah is more than one not single game خراب ہو گئی یہاں پہ لیکن لاسٹ میں تو لکھا ہے نا لم ولم یکن لہو کفوا احد ایک ہی ہے ہاں، کوئی مسئلہ نہیں وہ سارے یونیفائڈ اگر ہیں تو وہ سارے مل کے ایک ہے نا ولم یق اللہ کفوناحد ٹھیک ہے وہ اب یونیفائڈ ہو گئے ہیں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے اکویلنٹ ٹو ہم یہودی بھی اس چیز کو فلی اگری کرتے ہیں کہ وہ سارے یونیفائڈ انٹو ون ہے اخاد ہے نا انہوں نے بھی اخاد کا ہے انہوں نے بھی اخاد کا ہے یونیفائڈ مونوتھیسٹ ہے نا یہودی بھی مونوتھیسٹ سنگل گاڈ ہاں لیکن ان کے سنگل گاڈ کی مختلف ہیں اس کا اسپرٹ بھی ہوتا ہے اللہ کا تو اسپرٹ بھی نہیں روح بھی نہیں ہوتی اللہ ہیز نو اسپرٹ بکول اسلام کے حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی روح ہے اللہ کا نفس بھی ہے قرآن بولتا ہے اللہ کا نفس بھی ہے سول بھی ہے اللہ کی روح بھی ہے لیکن ہمارے اسکالر مسلمان اسکالر یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک ہے وہ چیز جو مسلمان اسکالر بولتے ہیں ایک ہے وہ چیز جو قرآن بولتا ہے مسلمان اسکالر کچھ اور بولتے ہیں قرآن کچھ اور بول رہا ہے کیوں اچھا، یہی تو بات آپ صحیح ہے یہ بات میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے اسکالرس الگ الگ ہی بات بولتے رہتے ہیں کوئی اسکالر ہے جو کہ اللہ کی اپنی روح ہے اللہ کی اپنی روح ہے روح مطلب جیسے ہم لوگ زندہ ہے تو روح چاہیے ہوتی ہے اس لیے exactly. اللہ نہیں ہے اللہ زندہ نہیں ہے اللہ زندہ زندگی اور موت سے پرے ہے نہیں اللہ کہتا ہے اللہ الہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے Exist. اللہ کا مطلب نہیں نہیں الحائی کا مطلب ہوتا ہے حیات سے نکلا ہے اللہ حیات میں الہائی ہے تو اللہ اگر الحی ہے حیات میں ہے زندگی میں ہے زندہ ہے ٹھیک ہے تو بھائی پھر اس کا اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی روح من روح اپنی روح تو بیسیکلی اللہ قرآن کے مطابق یہ میرا پارٹ ٹو میں آؤں گا میں روح کے اوپر ایسی ذرا باتوں میں بتا دیا اصل میں باری باری میں مسلمانوں کو سمجھاتا ہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں آج پارٹ ون کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں تو آج میں توحید کا پارٹ ون کر رہا ہوں تو پارٹ ون کے اندر بھی اگر آپ دیکھو کہ آپ کے پاس آہد کے اندر وہ بڑا مسئلہ ہے گیم ہے یہ کافی ٹیکنیکل ٹرم سے ایک نارمل مسلم کو تو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ عربک کا کا لینگویج ہے نا دیٹ از وائی میں ادھر اتنی کھولتا نہیں ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں نا بار بار وہ آگے کہتے ہیں تم ایک اللہ کی بات نہیں کرتے اسلام ایک اللہ کی بات کو پروموٹ کرتا ہے میں اب وہ دکھا رہا ہوں کہ بھائی ایک اللہ نہیں ہے محمد صاحب نے جب چوری کا مال پکڑا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کیا پکڑنا کیا نہیں پکڑنا اور اس کو انٹرپریٹ کیسے کر کے لکھنا ہے اچھا تو مطلب کہ رسول اللہ نے وہ کاپی کر دیا ساری چیزیں آپ کا کہنا میں نے کئی سٹریمز بنائی ہیں محمد صاحب نے آگ پرستوں کی چیزیں کاپی کی ہوئی ہیں محمد صاحب نے یہودیوں کی کی چیزیں کاپی ہوئی ہیں محمد صاحب نے نصرانیوں کی چیزیں کاپی کی ہوئی ہیں محمد صاحب نے کلٹش موومنٹ کی چیزیں کاپی کی ہوئی ہیں محمد صاحب نے ایون ورڈ آف کاپی کیے ہوئے ہیں میں نے تو اس پہ بہت سٹریمز بنائی ہوئی ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایک طرف سالٹ والی پانی ہوگا اور ایک طرف فریش واٹر ہوگا کہاں پر لکھا ہوا سالٹ والا نہیں لکھا ہوا سور رحمان میں سور رحمان میں نہیں دو مہاراجل ہاں ہاں مہاراجل بہر دو سمندروں کو دو سمندروں کے درمیان ہم نے ایک دیوار حائل کر دی ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ ہمیشہ دیوار ہے نہیں ہے جب بھی آپ کو وہ نظر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کلر ڈفرنٹ ہے ادر وائز ہر سمندر جب دریا میں ہر دریا جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے مکس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو نظر اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈینسٹی آف واٹر کے اندر فرق ہے اللہ میاں جو ہے نا وہ اس کی بات نہیں کر رہے تھے اللہ میاں جنیرک بات کر رہے تھے کیونکہ اس کے آگے بھی اللہ یہ بتاتا ہے نا کہ دریاؤں کا پانی میٹھا ہے وہ میٹھا ہی رہے گا اللہ میاں کو یہی نہیں پتا تھا کہ ویپوریشن ہوتی ہے اللہ میاں نے قرآن کے اندر نو آیات کے اوپر بارش کا ذکر کیا ہے نو میں سے کسی آیت میں ایویپوریشن کا ذکر نہیں کیا میں دوبارہ سے بات سینٹینس بولتا ہوں اللہ نے قرآن میں نو جگہ کے اوپر بارش کیسے ہوتی ہے بتایا ہے ان میں سے ایک بھی جگہ کے اوپر ایویپوریشن نہیں بتائی کیونکہ اللہ میاں کو محمد صاحب کو نہیں پتا تھا اللہ میاں کو نہیں پتا تھا ایوری تھنگ جو محمد صاحب کو کو نہیں پتا تھا اس ٹائم لوگوں کو نہیں پتا تھا اس لیے اللہ تبارک بتا رہے نے اتنی ٹیپیکل چیز رکھی ہی نہیں اللہ میاں اچھا اس سے بہت پہلے یہودیوں کی کتاب ہے جابز اس کے اندر اویپوریشن کا ذکر ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں محمد صاحب کے ٹائم کے اوپر لوگوں کو نہیں پتا تھا لیکن اس سے سات سو سال پہلے یہودیوں کی ایک کتاب ہے اس کے اندر اویپوریشن کا ذکر ہے اب مجھے بتائیں کہ سات سو بی سی ای تو چودہ سو سال پہلے محمد کے پیدا ہونے سے چودہ سو سال پہلے ویپوریشن کا ذکر آ گیا ہوا کی کتاب میں آپ کیا کریں بات تو صحیح ہے ویسے آپ کی صحیح ہے نا اچھا تو بھائی اب مجھے بتائیے کہ پھر توحید کہاں سے نکلتی ہے توحید خراب ہو گئی نا فی الحال جہاں تک مجھے پتا اسلام میں اسلام جیسا مونوتھیسٹک کوئی ہے ہی نہیں ریلیجن وہ آپ لوگوں نے بعد میں بنایا نا قرآن کے مطابق نہیں ہے نا اب تک ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نہیں یکتا بھی لکھا ہوا نیچے یکتا مینز ہوتا ہے یونیفائڈ ٹھیک ہے اچھا۔ آپ لوگ بنا رہے ہیں نا بیسیکلی اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک نہیں نا بنتا that's the problem my friend Yakta بھی آ گیا یکتا آپ اردو پڑھتے ہیں کیا پاکستان سے انڈیا سے انڈیا انڈیا سے یکتا کا مطلب ہوتا ہے یونیفیکیشن کسی کو کو دو یا تین چیزوں جوڑ کے ایک کرنا فیریکول کا جوڑ لگانا اسے کہتے ہیں یکتا اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرانسلیشن یکتا کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کلوز ترین ٹرانسلیشن ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہیبرو سے جہاں سے یہ لفظ چوری کیا گیا ہے ہیبرو کے اس لفظ میں یکتا لکھا ہوا ہے یعنی کہ احاد یونیفیکیشن انٹو ون کیونکہ اگر آپ جائیں تو جینیسس کی کتاب چیپٹر نمبر ٹو آیت نمبر اٹھائیس کے اندر بھی خدا فرماتا ہے یہودیوں کا وہ فرماتا ہے کہ میں نے جب انسان کی اور مرد کی عورت کے ساتھ شادی کرائی تو ان کو احاد کر دیا کیا مرد اور عورت ایک ہو جاتے ہیں یا مرد اور عورت یونیفائڈ ہو جاتے ہیں یونیفائڈ ہو جاتے ہیں thank you so very much تو سیم ورڈ احاد جینسس کی چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 28 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ مرد اور عورت کے لکھا ہوا ہے یہی چیز یہودیہ خدا اپنی کتاب ڈرانومی کے اندر بھی لکھ رہا ہے کدھر سما یزرائیل ادنائے الوہین ادنائے احاد اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ چوری کا مال ہوا کہ نہ ہوا اوہ اب اچانک سے میں کیسے بول دوں بھائی ارے میرا بھائی <laughs> یہ کافی ٹپیکل چیز آپ بتا رہی ہیں سب کسی آپ کو علماء سے ڈسکس کرنا چاہیے کس کسی عالم کو لے آئیں گے میرے لیے پلیز اب عالم کو آپ چیلنج کریے سر سارے عالموں کو چیلنج ہے میرا میرا بلکہ آپ کے ذاکر نائک کو بھی چیلنج ہے کہ اپنے چینل پہ اوپن لائف سٹریم کر دے میں خود آ جاؤں گا اوپن ذاکر نائک بہت فیمس آدمی ہے وہ کیسے پھر وہ ایسا کرے کہ محمد علی مرزا کو کہہ دیں انجینئر علی مرزا تو مولانا تاریخ مسور سے بھیڑنے میں ٹائم نہیں ٹائم وہ تو آپس میں آپس میں کتا کتی کھیل رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں ان کے ساتھ ہاں ان لوگوں تو معاویہ حضرت معاویہ کے مسئلہ پہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پاگل کے بچے ہیں معاویہ اچھا تھا معاویہ ویسے وہ بھی تو لڑائی کس کی تھی اقتدار کی جنگ تھی نا حضرت امام حسین نے کو لگانے کی کوشش کی تھی نا کو سمجھتے ہیں سی او یو پی کو کو سمجھتے ہاں، ہیں ہاں، ہاں۔ دیکھیں ایک ملک کا حاکم ہے ملٹری کو لگانے کی کوشش کی نا انہوں نے دیکھیں ایک ملک کا حاکم ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے آپ نے دو بندے بھیجے اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے لیٹرز نہیں ہوتے تھے آپ نے دو بندے بھیجے کوفا سے پتا کرو میں آتا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے میرے پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ ہم اس کو ہٹائیں کرسی سے انہوں نے کہا ہاں ایک بندہ واپس آ گیا اس نے آگے بتایا جی ہاں وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ یہاں سے چل پڑے اس چیز کی افواہ مل گئی جناب اپنا اس وقت کے حاکم کو یزید کو یزید نے اپنے فوجیں بھیجی اوے اس کو پہنچنے نہ دینا کوفا کوفا پہنچ گیا نا تو اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کو لگ جائے گا انہوں نے ان کو دریا دریا کے اوپر روک دیا بھائی رک جاؤ واپس چلے جاؤ واپس لڑائی تو نہیں کی انہوں نے کہا واپس جاؤ گو بیک یہ سمجھ رہے تھے کہ یار دو چار دن میں ان لوگوں کو اطلاع مل جائے گی اور وہ لوگ ہمیں بچانے کے لیے آ جائیں گے وہاں پہ کوفہ میں بھی جو ہے نا اس نے اپنے بھیج دی فوجیں اور نکل لے گا نہیں کوئی یہاں سے اس سٹی سے کوئی نہیں جائے گا وہاں پہ وہ بہتر کھڑے ہو گئے وہاں پہ وہاں سے لوگوں کو آنے نہیں دیا لو جی ملٹری کو لگانا تھا گیم خراب ہو گئی اور بیسیکلی تھوڑا کامن سینس کی بھی پرابلم تھی ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پہ نہیں وہ لگانے جا رہے تھے نا انہوں نے تو جانا تھا دیکھیں وہ لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں بہتر لوگ تھے بیویوں بچوں کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ وہ لڑائی کی سے نہیں جا رہے کہتے ہم کوفہ جائیں گے کوفہ میں بیگم بچوں کو چھوڑ کے مردوں کو لے کے نکلیں گے اور ہم کو لگائیں گے وہ گیم خراب ہی ہو گئی وہ فیل ہو گیا کو فیل ہوا آج آپ کہتے ہو کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے اگر کربلا میں جیت جاتے آپ تو اسلام زندہ اسلام مر جاتا کیا that's, that's just so so silly. silly. The whole sentence is اگر امام حس جیزس وہ تو اس نے خود اپنی قربانی نے قربانی دے کر انسانیت لکھا انسانیت کو زندہ کیا دیکھیں اپنی چیز کو دوسرے کی آئیڈیالوجی میں ایڈ مت کیا کرے کسی دوسرے کی یہ سب سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو دوسروں کی آئیڈیالوجی میں ایڈ کرتے ہیں اس نے تو نہیں کہا کہ میں نے انسانیوں کو زندہ کیا اپنی قربانی دے کے نہیں کہیں نہیں کہا یہ ایک ڈیبیٹ کا طریقہ ہے کہ جب خود پر اٹیک ہو تو ڈیفینڈ نہ کر کے سامنے پر اٹیک کرو ہاں، تو وہی نا یہ تو یہ تو اسٹوپٹ بات ہے نا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے انسانیوں کو زندہ کیا کہیں بھی نہیں اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کی تم مجھے مان لو میرے پاس آ جاؤ تمہارے گناہوں کی سزا میں کھاتا ہوں میں لیتا ہوں آؤ مجھے فالو کرو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو لو تو تمہارے گناہوں کی سزا میں نے لے لی پکڑو بس انسانیت کو زندہ نہیں کیا کچھ نہیں ایسا کیا اس نے اس نے انسانیت سکھائی ہے کہ میرے کو فالو کرو تو کیسے فالو کرو کیا کرو میری طرح قربانی کر دو اپنے اپنی اگر وقت آئے تو کس کے لیے ہیومینٹی کے لیے ہیومینٹی کے لیے 3 میں اب آپ کو یو آر اسٹل جس طرح مسلمان کا جھوٹ بولتے رہتے تم بھی وہی بولتے رہو گے ساری عمر مر جاؤ اسی طریقے سے جانے دو ایڈم بھائی اتنا غصہ مت کرو جو جھوٹ بول کے آتے ہیں یار سلمانی بھائی یس آئی کین انڈرسٹینڈ چلو ٹھیک ہے ہم ریحان ریحان محمد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مائک اور کیمرا انہوں نے نہیں دیا ہوا تو وہ اپنے مائک اور کیمرے کو پرمیشن تو پھر میں انہیں ایڈ کر سکتا ہوں ہاں جی مسلم کے نام سے ایک اور آیا لیٹ سی انمیوٹ کرو یار بولو جی مسلم کے نام سے بندہ جو آیا بولو بھائی جی بھائی ہاں، جی جی مسلم بولیے کہ میں آپ کو کک کر دوں ریمو کر دوں یہاں سے اوکے ان کو نکالنا پڑے گا جی بھائی جان 1978 سر کیا حال ہے آپ کے جی ٹھیک ہے اللہ جی کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ نہیں لاکھ لاکھ اللہ کا لاکھ کروڑ کروڑ کروڑ شکر کیوں نہیں ہے اربوں کیوں نہیں ہے اربوں خربوں ٹریلینز میں کیوں نہیں ہے ارے جو لاسٹ گن وہاں تک سمجھو نا نہیں میں کیوں سمجھوں وہاں تک ٹریلینز میں کیوں نہیں ہے اچھا سر اللہ نے کیا کیا اللہ نے کیا کیا آپ کے لیے اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے کہ آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہے ہیں سب کچھ اللہ ہی نے دیا بھائی کیا کیا اللہ نے دیا اللہ نے کاروبار دیا گھر دیا صحت دی تکلیف کاروبار آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ گیا تھا کہ آپ نے کوئی پہل لگائے کوئی آپ کے باپ نے پہل لگائے کوئی محنت کی صبح دوپہر شام یہ آپ پہ ہی آ گیا تھا گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار مل گیا تھا دو کروڑ کا آپ کو کتنے کروڑ کا کاروبار ہے آپ کا بہت سے لوگ محنت کر کے پیسہ لگا کے بھی نہیں کر پاتے کاروبار اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے وہ نیچے اترا تھا اس نے آپ کے کاروبار کو کیا آ کے پھوکا تھا کیا کیا تھا اللہ نے کیا کیا تھا what did he do to you or for you sorry Allah صرف راستے پیدا کرتا ہے بڑھنا انسان انسان کو ہی پڑتا ہے کون سا راستہ اللہ نے پیدا کیا کہ اس نے بتایا یہ لے پکڑ قریشی تیرے لیے رستہ دیا ہے کیا نام ہے یار آپ کا قریشی ہے نا جی جی جی ہاں جی کون سا رستہ ایسا تھا اللہ یہ لے قریشی صاحب آپ کے لیے رستہ بنایا میں نے سر اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور جاہر لوگ کاروبار کر رہے ہیں اب کیا بولیں گے اچھا۔ آپ کوئی بات نہیں ان کے ان کا دماغ ہے نا دیکھیں محمد صاحب بھی تو جاہل تھے نا ہی واز امی اسٹل چلاک بہت تھے جتنا مال انہوں نے کمایا جتنی بچیاں انہوں نے کمائی میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور بندے نے کمایا ہو لہٰذا میرا آپ سے سوال پھر وہی ہے اللہ نے کون سی چیز آپ کے لیے کی بھائی اب ایسے تو آپ کسی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جس دھرم کو مانتے ہیں وہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا میرے لیے قربانی دی اللہ نے آپ کے لیے کون سی قربانی دی ہمارے لیے ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ادھر بلکہ کھانا پینا کر رہا تھا میں تو موبائل چارج پہ لگا کے گیا تھا تو نہیں انہوں نے ابھی مثال دی نا پتا نہیں کیا ڈسکشن لیکن ایک جو میں نے ابھی سنا کہ رسول اللہ جو ہے وہ چالاک تھے اور کچھ روزی کی بات ہو رہی تھی تو بھائی ایڈم جو حلال روزی تھی رسول اللہ کے پاس جو حضرت خدیجہ سے ملی تھی رسول اللہ نے تو اس کو کنٹینیو بھی نہیں کیا آسان طریقہ جو مالک غنیمت کا دکھا وہ کر دیے اگر وہی بزنس کو اگر بڑھاتے تو وہاں سے بھی تو اچھا خاصا کما سکتے تھے وہ اچھا خاصا بزنس بند کر کے بولے کون محنت کرے گا چلو یہ طریقہ زیادہ آسان ہے ہاں اس کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے تجارت کے لیے ڈفرینٹ شہروں میں جانا پڑتا ہے وہ نہیں گئے ان کا بس لوگوں سے لڑائی کرواؤں گا مال لوں گا بہترین یار آپ لوگ ہنستے کیوں جواب دینے کے وقت کیا مسئلہ کیا ہنسی کیوں آتی ہے آپ لوگوں کو یہ ہنسی نہیں رونے کا مقام ہے بھائی it is time to cry not to laugh ہنسی آتی اس کے لیے کیونکہ بھائی ہم کو اتنی نالج ہی نہیں ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کر سکے کیا کریں <laughs> <laughs> رونے کا مقام ہے بھائی یہ رونے کا مقام ہے رو کے کچھ مطلب خدیجہ کا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا نا اس کی بھی کوئی اسٹوری ہوئے گی نا اس کو کیسے آگے بڑھایا کیا کیا کہاں پہ ختم نہیں نا بند کر دیا نا بزنس بند کر دیا رسول اللہ نے پھر غنیمت پہ ڈیپینڈ رہے جب غنیمت ختم ہو جاتا تھا آپ کے علماء خود کہتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے جو ہے وہ بھوکے رہ کے زندگی گزار رہے تھے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی بھگوان سیتا کی چوت بھگوان سیتا کی بھائی اب بھگوان ہو گیا اس کو میری بات سمجھ آ گئی میں نے کہا پہلے ماتا کہہ رہا ہے ماں کہہ رہا ہے پھر یہ بول رہا ہے اب بھگوان آ گیا اس کے لیے اس کے اللہ کی چوت ہے یار سیریسلی ساحل میں کس چیز کی دس آئیڈیاں بلاک کر سکو دیکھو ہر دفعہ نئی آئی ڈی کے ساتھ آ جاتا ہے اب اس کے اللہ کی چوت اتنی اتنی محنت اگر تھوڑا پڑھائی لکھائی میں تھوڑا اپنا ذہن لگانے میں کرتا ہے بندہ تو وہی وہی ہو گیا نا دیکھو ابھی یہ رسول اللہ رسول اللہ کی سنت پہ اصل میں چل رہا ہے نا یہ پہ دماغ چلانا چاہیے جس کو بڑھانا چاہیے وہ چھوڑ کے کچھ ایسا کام کرو جو یعنی نارمل کام سے بالکل ہٹ کے ہو اور بلکہ بلکہ اس سے پوچھ لو کہ اس کے اللہ کی چوت ہے کیا فلسٹریشن نکال رہا ہے یار قسم سے نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نہ نالج ہے نہ کچھ نہ کچھ لائک اب کیا کرے go and abuse let me go abuse like seriously یار لیول ہے قسم سے لیول ہے میرے بھائی کا آرگیومنٹ کیا تھا میرے کو سمجھا نہیں بس میں یہ رسک کی بات ہو رہی تھی اسی پہ سنا میں نے یہ میں نے یہ بولا کہ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھا ہوں جن کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگ دیکھا ہاں، ہوں جن کو کچھ نہیں آتا لیکن بہت ترقی کر رہے ہیں یہ کون دے رہا ہے یہ اللہ ہی کر رہے ہیں نا کون بولا آپ کو میں بول رہا ہوں میرا اللہ کہاں سے آ گئے بھائی اللہ صرف راستہ دکھاتے کرنے ہاتھ پکڑ کے نہیں اللہ نے دماغ دیا ہاتھ پہن کیا راستہ انہوں نے دکھایا آپ کو اللہ نے آپ کو کون سا راستہ دکھایا دکھایا مطلب کیا وہ دکھتا ایک دم دکھتا تھوڑی ہے اشارہ تھوڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بس راستہ کھول دیتے ہیں جاؤ کرو کماؤ کھول دیتے ہیں پتہ کیسے لگا کہ اللہ میں نے کھولا اچھا اچھا قریشی بھائی قریشی بھائی قریشی بھائی قریشی بھائی میں آپ کو ذرا ایک اور ڈرامہ دکھانا چاہتا ہوں ذرا یہیں پہ رہیے گا میرے ساتھ میرے ساتھ یہیں پہ رہیے گا ہاں۔ ایک سے میوٹ کر کے ایک اور ڈراما دیکھیے گا یہ دیکھیے گا ہاں، ہاں، سر یہ ان کا نام دیکھیے کیا لکھا ہوا ان کا نام محمد کے ڈیڈی آئے ہیں جی ہمارے پاس جی محمد کے ڈیڈی صاحب بولیے جی محمد کا ڈیڈی بولیے سر ڈیڈی محمد انمیوٹ کریں جی محمد کے ڈیڈی محمد کے ڈیڈی کیسے بن گئے آپ سر کیا کیا تھا آپ نے محمد کے ڈیڈی بننے کے لیے ٹائم ٹریول کر کے گئے تھے انمیوٹ کریں سر انمیوٹ کریں انمیوٹ کرو بھائی ہاں جی ڈکار آ گیا جی محمد کا باپ نے ڈکار لیا ابھی جناب جی جناب اور اور کچھ کرنا چاہیں گے ہاں جی ہاں جی اور اور عرفان ادنان آپ یہاں پہ پانچویں دفعہ آئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو پکڑ نہیں سکتا عرفان ادنان محمد خان ڈیڈی کا نام رکھ دیکھو کیسا مومن ہاں وہ میں نے رکھا تھا اصل میں اس کا یہ دوسرے نام سے آیا تھا نا یہ اپنے آپ کو ڈیڈی ثابت کرنا چاہ رہا تھا میں نے بتایا کہ اس کا اصل میں ڈیڈی ہے کون ہاں۔ چیک کیا آپ نے سر جو ہمیں ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں اس قسم کی گر کر کے ان کی ہوتی ہے کیا کامیڈی یار ایسی کامیڈی کہاں ملے گی لوگوں کو بتاؤ مطلب سوچو ان کے اندر کا فرسٹریشن لیول دیکھو ایڈم تو یہ فرسٹریشن ہے سر دیکھیں ایٹ داڈ آف دا ڈے جو میں چیزیں دکھا رہا ہوں نا یہ پاکستان انڈیا میں ابھی تک نہیں چلی ہوئی پرابلم یہ ہے ان کے پاس آرگیومنٹس ہے ہی نہیں ان کے جو ڈیڈیز بیٹھے ہوئے نا وہ بھی آرگیومنٹ دے سکتے ان کے اور اسی لیے میرے پاس آتے نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے توحید کو قرآن و حدیث سے ختم کر دینا ہے ان کی توحید رہتی نہیں ابھی تو میں بالکل آج پارٹ ون ہے بھائی ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے توحید مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا قرآن و حدیث سے کر دے اچھا، اللہ پہ کوئی جواب آیا آیا نہیں ابھی تک نہیں آیا ابھی تک نہیں ایڈم صاحب شاید دے دیں جی بھائی جی۔ میرا ایک سوال ہے اسلام کے بارے میں تو آپ یہ سب بتاتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں یہ برائی ہے محمد صاحب میں اور قرآن میں یہ پرابلم لیکن میرے سوال کا جواب دے دینا آپ جی لیکن آپ نے کرسچینٹی کو مانا ہے کرسچینٹی کیسے صحیح آپ یعنی کرسچینٹی صحیح ہے اس کا مطلب دوسرے اور سارے مذہب غلط ہیں اس کا یہ مطلب ہوا میرا ریلیجن نہیں کہتا کہ میں ساحل کے ساتھ لڑائی کروں میرا ریلیجن نہیں کہتا اب میں جواب دینے لگا آپ کو اسلام کہتا ہے اسلام کہتا ہے اسلام کہتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں وہ اکرا ختم ہو گیا تھا وہ وہ جب جب آپ کی ہجرت ہو گئی تھی چیپٹر نمبر نائن آ گیا تھا بلکہ چیپٹر فائیو آ گیا تھا تبھی ختم ہو گیا تھا لائک رافی دین ختم ہو گیا ہے وہ ایبروکیٹڈ ہے سارے اسکالر آپ کے مانتے ہیں ورنہ آپ کے تمام جو چاروں خلفہ راشدین ہیں وہ باہر نکل کے لوگوں پہ اٹیک کرنے نہ جاتے نمبر ایک نمبر دوسری بات میرا دین یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی سے لڑائی کرنی ہے وہ کنورژن بھی نہیں کہتا آپ اگر ایک مسلمان کو کنورٹ کریں گے اللہ آپ کے جنت میں گھر بنائے گا دیوار لگائے گا پتہ نہیں درخت لگائے گا کرتا کون سی ریس ہیں مجھے کسی کو کنورٹ کر کے کچھ نہیں ملنا مجھے تو ہی نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے آپ کی کرسچینٹی میں سے اگر کوئی چھوڑ کے اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں جاتا ہے تو آپ کیا اس کو اچھا سمجھتے ہیں کیا چلا جائے اس کی مرضی ہے اس اس کی کی آخرت ہے میرے ساتھ تو نہیں ہے نا دیکھا آئے نا وہی بات پہ اس کی آخرت ہے آخرت ہے ہاں۔ مطلب کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے حساب سے کیا تکلیف ہوئی ہے بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرا کون سا درجہ کم ہو گیا آپ کی کرسچینٹی کو کچھ فرق پڑتا ہوگا نا سنیں نہیں پڑتا نا بھائی مجھے دیکھو میرے لیے دنیا میں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں مجھے تب بھی فرق نہیں پڑے گا میرے لیے سارے کے سارے کرسچن بن جائیں مجھے تب بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کسی کو کنورٹ کرانے سے مجھے کچھ نہیں مل رہا مجھے کچھ نہیں مل رہا مجھے جنت نہیں مل رہی مجھے نہیں جنت مل رہی کرسچینٹی کنورژن کیوں کراتے ہیں کتنے کرسچن لوگ گھوم لوگوں کو کہاں کراتے ہیں کون کراتا ہے کتنا کتنا سیوا کرتے ہیں لوگوں کو دوا دلاتے کھانا دیتے ہیں کرسچینٹی بھائی سیوا کرنا غلط ہے سیوا <laughs> کر کے سیوا کرنا غلط ہے ارے بھائی ہمیں انڈیا میں کتنے لوگوں کو کرسچن کرسچن چرچ کھلے سیوا سیوا کرنا غلط ہے کر کے لبھاتے ہیں اور میں شامل کرتے ہیں کتنے مراٹھی مجھے نہیں پرواہ سیوا کرنا غلط ہے سیوا کرنا اچھی بات ہے میں بتا رہا ہوں سیوا کیا ٹھیک ہے ہاں۔ سیوا کیا نا اب محمد نے جو کنورژن ہاں۔ اسکیم وہ سیوا کر کے کی تھی یا آپ کی والدہ کو آپ کی گرینڈ گرینڈ گرینڈ گرینڈ والدہ کو ملکل یمین بنا کے کنورژن کی تھی انڈیا میں محمد کے ساتھی جب آئے تھے انہوں نے جب یہاں پہ اٹیک کیا تھا تو جو آپ کی اباؤ اجداد میں فیمل تھیں محمد کے فالوور نے ان کو سیکس کیا تھا ان کے ساتھ ان کو رنڈی بنا کے سیکس کیا تھا ان کو ملکل یمین بنا کے سلیو گرلز بنا کے سیکس کیا تھا ان میں سے جو آپ لوگ پیدا ہوئے وہ مسلمان ہو گئے چند یعنی کہ آپ لوگ زنا کی اولاد ہیں کسی کسی نہ جگہ سے اور آپ آپ بھی مانتے ہاں؟ حال میں سے ہوں میں تو سب سے بڑا سب سے بڑا گنہ گار کی حال میں سے ہوں دنیا میں سب سے بڑا گناگار جو ہے دنیا میں وہ محمد اور میں اس کی نسل میں سے ہوں کیا بھائی کیا بولتے آپ کیا معلوم بھائی میں تو بول رہا ہوں بھائی لیکن میں نے ہاں۔ میں نے تو اپنی اس چیز کو چھوڑ دیا کہ یار یہ بکواس ہے مجھے نہیں پرواہ اپنی آل کی جو غلط ہے غلط ہے میں تو آج یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن آپ نہیں اس جگہ سے باہر نکل رہے ہم ہاں، بالکل نہیں نکل رہے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو وہ دن آئے گا جس دن آپ کی ڈیبیٹ ہوگی ذاکر نائک سے اسلام اور کرسچینٹی اور کیا چاہیے میں کبھی نہ کبھی اس کی کوشش کروں گا میں نے بہت میسج ہاں۔ کیا ہوں میں کروں گا وہ ہاں۔ کوشش وہ دن میں دیکھنا چاہتا ہوں بالکل لے کے آئیے سر اب آپ ہمیں اچھا کرسچینٹی کی اگر آپ نے اتنی بات کی ہے کرسچینٹی میں انٹرسیڈ جی۔ کون کر سکتا ہے خدا کے سامنے انٹرسیڈ خدا ہی کر سکتا ہے نا ہاں۔ انٹرسیشن کی پاور کس کے پاس ہے جیزس کے پاس ہے نا جو خدا کا اوتار ہے خود خدا ہے کرسچن کے مطابق رائٹ کرسچنوں کے مطابق کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا اوتار ہے نہیں ہے نہیں ہے ہمارے حساب سے خدا کا اوتار مطلب اسلام کو کون پوچھ رہا ہے اسلام نے کاپی پیس کرتے ہوئے چیزیں خراب کی ہیں چھوڑ دو اسلام کو اب میں آپ کو اچھا، اچھا، بتا رہا ہوں کرسچنوں اچھا۔ کے مطابق وہ خدا کا اتار ہے نا وہ انٹرسیڈ مطلب کر سکتا ہے نا اس دنیا میں انسان بن کے آیا نا ہاں ہاں برابر جی برابر جی بڑی مہربانی شکر ہے یار ہر چیز آپ کو اتنی طریقے سے ایکسپلین کرنی پڑتی ہے اچھا محمد تو خدا نہیں ہے نا نہیں ہے محمد پھر لوگوں کو جنت میں کیسے ڈال رہا ہے یہ دیکھیں the prophet said some people will be taken out of fire through the intercession of Muhammad intercession تو صرف خدا کر سکتا ہے انٹرسیڈ کرنا جیزس از انٹرسیٹر انٹرسیسر جیزس جو ہے وہ انٹرسر ہے جیزس جو ہے وہ میڈیٹر ہے یہ کرسچن مانتے ہیں لیکن وہ جیزس کو پھر اس کی ویلو بھی دیتے ہیں ایز اے گاڈ اب محمد اگر خدا نہیں ہے تو وہ انٹرسیڈ کیسے کر سکتا ہے اور لوگوں کو اہل جہنمیا کو جہنمیان اہل جہنمیان کو جنت والے جہنم والوں کو اردو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے جہنمین کے نام سے پکارا جائے گا وہ لوگ جنت بھی داخل ہو جائیں گے محمد کے انٹرسیشن کی وجہ سے لیکن پھر بھی وہ کو جہنمین کہا جائے گا اصل میں انہوں نے جہنم میں سڑنا تھا محمد نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ میرے کو پسند ہے اس کو نکال کے جنم ڈال دے اور یہ والی بچی مجھے پسند ہے اس کو بھی نکال کے جنم میں ڈال دے یہ والا بچہ بھی مجھے پسند ہے اس کو بھی نکال کے جنم میں ڈال دے یہ بہت پپو لگ رہا ہے اس کو بھی جنم ڈال دو تو بھائی محمد کون ہوتا ہے کسی کو جنت سے نکال کے جنم میں ڈالنے والا یا جہنم سے نکال کے جنم ڈالنے والا اگر وہ خدا نہیں ہے اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی کیا ہوا بھائی نکل گیا بھائی نکل گیا بھائی نکل گیا <laughs> بھائی نکل گیا ارے ہاں، نہیں واپس آ گیا غلطی سے ہاتھ ٹچ ہو گیا تھا غلطی سے ہاتھ ٹچ ہو گیا اب مجھے بتاؤ کہ پھر محمد جو ہے وہ کون ہوتا ہے انٹرسیڈ کرنے والا کسی کو نکالنے والا جنت سے جہنم سے اور جنت میں ڈالنے والا اگر وہ خدا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سفارش کریں گے نا بھائی کیوں کر سکتا ہے اس کو کیا پتا دیکھو سفارش کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے دنیا میں کون سے اچھے کام کیے ہیں کون سے برے کام کیے ہیں کیا غلطیاں کی ہیں کیا اچھائیاں کی ہیں اگر محمد اومنی پریزنٹ نہیں ہے یعنی کہ ہر وقت پریزنٹ نہیں ہے نہیں وہ ہاں۔ کیسے شفاعت کر سکتا ہے ارے سفارش تو کسی کی بھی کی جاتی ہے وکیل تو سفارش کرتا ہے وکیل تو بھائی وکیل جو ہے وہ خدا نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو وکیل ایویڈینس لیتا ہے وکیل آپ سے پوچھے گا دوسرے پوچھے گا سفارش نہیں کرتا وہ ایویڈینس کے پیش کے اوپر مدعا پرزینٹ کرتا ہے رکیے اس بات کو سنیے پہلے یہ آرگیومنٹ ہاں۔ مجھے ختم کر لینے دے وہ ایویڈینس ہاں۔ کی پیش کے اوپر مدعا پرزینٹ کرتا ہے محمد مدعا نہیں پرزینٹ کر رہا محمد کہہ رہا ہے اس کو نکال دو اور جرم میں ڈال دو کیوں ہاں۔ اس نے اس کو کیا پتا اس بندے نے اس دنیا میں کیا کام کیے سر جیسا آپ بول رہے ویسا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سفارش کریں گے یار مجھے ایک بھی حدیث دکھا دو اگر میں آپ والی سفارش لوں سفارش نہیں ہے شفاعت ہے سفارش نہیں ہے شفاعت ہے شفاعت یہ ہے کہ جو محمد نے کہہ دیا اللہ نے اس وقت ماننا ہے ٹھیک ہے شفاعت ہے سفارش ہاں۔ نہیں ہے انٹرسیشن ہے انٹرسیڈ کرنا کسی کے لیے یہ کر دو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے اگر محمد کو محمد اومنی پریزنٹ نہیں ہے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے اللہ نہیں ہے خدا نہیں ہے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ کسی بندے کی شفاعت کرے اور اس کو جنت مل جائے اور کیوں کرے گا شفاعت نمبر ایک بات شفاعت کرے گا ہی کیوں جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ شفاعت کیوں کرے گا سر میں اس پہ یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان خطا کار ہے تو خطا تو ہر ایک نے کی ہے نا تو بس بھائی, بھائی یہ میرا سوال خطا ریکویسٹ ہاں۔ ہے ہی نہیں شفاعت ہے یار ٹھیک ہے ہاں شفاعت میرا سمپل سوال یہ ہے سمپل سمپل سوال یہ ہے اگر محمد کو نہیں پتا کہ ایک بندے نے کیا کیا ہے کیوں جی، کیا جی۔ ہے وہ دلوں کے بھید نہیں جانتا وہ جی۔ آپ کی نیتوں کو نہیں جانتا وہ کیسے ہاں۔ آپ کی شفاعت کرے گا کیوں کرے گا کیونکہ وہ تو آپ کے دلوں کا بھید جانتا ہی نہیں ہے اللہ جانتے ہیں تو پھر محمد شفاعت کیوں کر رہا ہے محمد اللہ ہو گیا نا محمد کو دلوں کا بھید چاہیے نا سب گول مال ہے سب گول مال ہے سمجھا بھی ایڈم ہاں بالکل سمجھ گئے سر یہی تو اسلامک ہے جس کو ہم نے اسلام چھوڑ دیں اسلام میں جھوٹ ہے صرف اس کے بعد سرچ کریں جو اچھا لگے اپنا اچھی لگے اپنا لے جب چوری کا مال لے کے آ رہا ہے تو پھر میں کیا کروں دیکھو اچھا، محمد نے اپنے آپ کو محمد ہاں۔ محمد نے نے اپنے اپنے آپ آپ کو کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا کیوں کیسے کس لیے ایسا تو کہیں نظر آیا نہیں بھائی آپ ہی بول رہے ہیں بات میں نے تو کہیں سامنے لکھا ہوا آپ کے کیسے شفاعت کر سکتا ہے اگر وہ دلوں کا بید نہیں جانتا نیتیں نہیں جانتا تو شفاعت کیسے کر سکتا ہاں شفاعت کا جو آپ میننگ بتا رہے ہیں اس سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی بس انٹرسیشن اوکے انٹرسیشن کیسے کہتے ہیں انٹرسیڈ کرنا کیسے کہتے ہیں انگریزی میں آ جائیں انٹرسیڈ انٹرسیڈ انٹرسیشن کیا کہتے کیا مطلب ہے اس کا انٹرسیڈ یعنی یعنی یہ یعنی کہیں ڈالنا کہیں ڈائریکٹ وہ ڈالنا کسی کے بحاف کے اوپر کچھ بولنا کسی کے بحاف کے جی۔ اوپر کچھ کہنا کہنا اچھا کسی کے بحاف کے اوپر کچھ کرنا ہاں، اور انٹرسیشن مطلب ڈائریکٹ کسی کو وہاں پہنچا دینا اب اس نے انٹرسیڈ کیا نا انٹرسیڈ کیا کیا جنم سے ہاں۔ نکالا جنم ڈال دیا کیسے اچھا۔ کیوں کس طرح اگر وہ دلوں کا بھیج نہیں جانتا اللہ ہاں۔ محمد اور محمد ہی اللہ ہے تھینک یو وہ کیا کہتے تھے سہیل بھائی ہندی میں وہ کیا یار ہندی مووی کا ڈائلگ ہاں، اچھا۔ رام گوپال ہاں گنگا داری شکتی مان ہے رام گوپال ہی گنگا دھر ہے رام گوپال ہی گنگا دھر ہے گنگا داری شکتی مان ہے جھوٹا ہے یہودیت صحیح ہے یہودیت پتہ نہیں صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی مجھے نہیں پتا وہ تم پتا کرو بھائی اسلام جھوٹا ہے اسلام غلط ہے کم سے کم وہ تو مان لو بعد میں پتا کرو کون کون سا صحیح ہے کون کون سا غلط ہے اچھا آپ لوگ کل ملا کے اسلام کے پیچھے پڑے بہت بری طرح سے ہاں؟ زندگیاں برباد ہو جاتی ہے بھائی اس وجہ سے ابھی تھوڑے دیر پہلے سنو سنو میری بات سنو میں میں تم کو ایک نا لائف ابھی ایگزامپل ابھی پتا نہیں پرویز بھائی آپ کب سے دیکھ رہے ہیں ابھی میں ایک لیڈی آئی تھی بےچاری دو بچے کی یا پتا نہیں کتنے تو بچے ہیں اس کے جی، بچوں کی ماں ہے اکیس سال پہلے اس نے شادی کی ایک مومن سے پیار کی چکر میں اور اس کو کلمہ پڑھایا گیا ٹھیک ہے جی۔ اس نے اسلام قبول کری جی۔ پیار کی چکر میں دل سے نہیں کری تھی اس کے بعد اس کے دو بچے بھی ہوئے اور اس کو جی۔ اتنا اسلام کو لے کے ٹارچر کیا گیا ٹھیک ہے لیکن جی۔ وہ چونکہ دل سے نہیں مانتی تھی تو اس کو وہ اپنے اندر وہ اتار نہیں رہی تھی آج اس جی۔ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کو اس کے بچے چھوڑ کر الگ رہنا پڑ رہا ہے اور اس کا شوہر جو ہے بالکل اس کو آزادی یعنی وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتی اس کو وہ آزادی بھی نہیں دینا چاہ رہا وہ اسلام کو اچھا۔ نہیں فالو کرنا چاہتی ہے وہ آزادی نہیں دینا چاہ رہا وہ بولتا نہیں طلاق دو نکلو یہاں سے تو یہ جو زندگیاں برباد ہوتی ہے نا یہ سن لو میری بات تو ختم ہونے دو بھائی یہ آپ کو اسلام میں ملے گا باقی ریلیجن میں آپ دیکھیے کوئی کرسچن ہے اس کی بیوی ہندو ہے دونوں سکھ سے رہ رہے وہ کرسچن کرسچینٹی کا فالو کر رہا ہے وہ ہندوازم کا فالو کر رہی ہے کسی کو کچھ پرابلم ہاں۔ نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ہی اور بھی آپ کو ایگزامپل مل جائیں گے بچوں کا کیا ہوگا ایسی حالت میں بچوں کا کیا ہوگا یار ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ ساحل ساحل ساحل ایک ایک ہمارے پاس جہادی آیا یہ جہادی کو لے لیں اس کا نام ہے نکھل تھاپک نکھل تھاپک جی کہہ رہے ہیں today every person who hates Adam will be happy جی سر جی آپ نے اسلام کو قبول کیا نکیل تھاپک انمیوٹ کریں سر یہ جہادی جو ہے نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ہیلو جی ہاں جی آپ نے پرائیویٹ جیٹ میں بھی کیا لکھا سر ہاں جی ہاں جی ایڈم بھائی ایڈم سر گڈ ایوننگ اور ساحل بھیا نمستے ہے نا میں بہت دیر سے آپ کو سن رہا تھا اور میں نے ابھی جو سینٹنس بولا آپ نے پرائیویٹ جیٹ میں وہ بتائیے ہاں جی ہاں ایڈم بھیا آپ سے میں تھوڑا بات کروں گا اور آپ کے جو بہت لوگ غصہ ہوتے ہیں آپ پہ ہے نا وہ آج تھوڑا ہیپی ہو جائیں گے کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج ٹھیک ہے میں نے یہ پوچھا ہے آپ نے جو چیٹ لکھا سیدھا اس پہ ہم مدے پہ ہیں ہاں، آپ کیا ہیں کیا مانتے ہیں اسلام مانتے ہیں کچھ اور مانتے ہیں میں آپ کا جو کتھن ہے کہ اسلام مانتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں میں آپ کے میں تو بھیا اس لیے آیا تھا کہ آپ غصہ بہت ہوتے لوگوں سے تھوڑا شانتی سے بات کر لیا کرو اور میں آپ لوگوں کو سن رہا ہوں چار پانچ اسلام کو مانتے ہیں کہ نہیں نہیں بھیا میں اسلام اسلام بہت اچھا دھرم ہے پر میں وہ نہیں مانتا ہوں نا اچھا اسلام بہت اچھا دھرم مانتے بھی نہیں ہے اسلام بہت اچھا اسلام بہت اچھا دھرم ہے لیکن آپ مانتے کیوں نہیں پھر ارے بھیا آپ ابراہمی کے اکارڈ پہ جو کرسچینٹی ہے اسلام میں دونوں بھائی بھائی ہیں اگر آپ کو اس نے کس الو کے پٹھے نے کہا ہے آپ کو کہ کرسچینٹی مانتی ہے کہ مسلمان اور کرسچینٹی بھگوان پاروتی کی چوت آدم کی بیوی کی چوت میں شیوا کا لنگ یعنی اچھا شور کہاں سے یہ کروں ذرا اب بولو میں آپ لکھا ہوا ہے اسلام جو ہے لکھا ہوا ہے اسلام اچھا دیکھو جی سر اپڈیٹ ہوا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا تو یہ رہا تھا اس کی وجہ سے میرے خیال میں تعلق ہے کون سا کرسچن ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتا ہے کرسچن دکھا دے جو ابراہیم کی سنت فتح بندہ ہے جو ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو ان کے لیے نان بلیور میں نے کیا کہا ہے نکیل ہاں۔ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے آپ نے ابراہیم کو لے کے دیکھیں جمپ نہیں کرتے ڈڈو جمپ کرتے ہیں میں نے جمپ کرتا ہے نا مینڈک ہاں۔ جمپ کرتا ہے ڈڈو جمپ کرتا ہے مجھے یہ ہاں۔ بتائیے آپ ابراہمی کا کارڈ بار بار بول رہے ہیں میں ابراہمی کا کارڈ پہ بھی جاتا ہوں کرسچینٹی ہاں۔ میں کون سا ایسا کرسچن سیکٹ ہے جو کہے کہ ہم ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا پیرنٹ ایسا ہی ہے نا پیرنٹ سے دیکھو دیکھو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں تو آپ آیا کرو میرے ساتھ جب بات کرنے آتے ہو تو ریفرنس کے ساتھ آیا کرو پہلے مجھے اس چیز کا جواب دے دو کوئی ہاں۔ ایک کرسچن سیکٹ جو کہے کہ وہ ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتا اچھا اچھا جی بتاؤ ہے کوئی نہیں بھیا میں ہوم ورک کر کے نہیں آیا ایسا <laughs> میرا ایسی اچھا میں آپ بتا رہا ہوں ایک بھی نہیں ہے ہاں۔ ایک بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیا مجھے مینگو مینگو تبلیغ کر رہے ہیں ہاں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور کرسچینٹی جو ہے نا ابراہیم سے نکلا ہے نہیں اسلام اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے ابراہیم سے نکلتا ہے کرسچینٹی تو کلیم ہی نہیں کرتی کرسچینٹی تو کلیم ہی نہیں کرتی ایسا نن انہوں نے جیسا آپ کہہ رہے کہ جتنا مرڈر انہوں نے کیے ہمارے دیش میں جو اسلام نے آ کے بہت مرڈر کیے ویسے ہی کرسچینٹی میں انڈیا میں بہت مرڈر سے کون سا کرسچینٹی کی آیت ہے جو کہے کہ جاؤ جا کے لڑو give me one single word from Christianity یار بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی آپ نے کہا نا مرڈر کیے مجھے ہاں۔ ایک آیت دے دیں کرسچینٹی کی جو یہ کہے کہ جاؤ دنیا میں قتل و قتال کرو ان کو کرسچن بناؤ بالکل ہے بھائی ایسے بہت سارے ایک دے دیں یار زیادہ تو مانگے نہیں رہا آپ بھی آر این ڈی کرو گے آگے جا کے آپ ایکس بھائی میں نے کہا ہے ایک دے دو اس میں نان بلیور کو مرڈر کرنے کا ہے نا بھائی میں نے کہا ہے مجھے ایک آئے دے دو کرسچینٹی کی جو کہے جا کے دنیا میں قتل و قتال کرو ان کو کرسچن بناؤ ون سنگل ورس ایک زیادہ نہیں بٹ پھر کرتے تو آپ یہی ہو یہاں پہ ہمارے کنورژن کا وہی بات پھر وہی بکواس میں نے کہا ایک آئے دے دو اچھا اب آپ ایک پریکٹیکل بتاؤ ارے مجھے ایک آیت دے دو یار جمپ کی طرح کے بتایا کچھ لگتے سالے کتے بیٹا جو اپڈیٹ ہو گیا بیٹا ہوگا تو اور تیرا باپ بھی میرا بیٹا تمیز سے بات کرو میرے دفعہ کہا ہوگا تمیز سے میں تمہارا باپ ہوں بول اب یہ ہمارے ریسپیکٹ میں بولتے ہیں جو اس طرح کی بکواس کرے اس کو کہتے ہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اچھا میں نے میں نے آپ سے ایک آیت مانگی آپ نے گالی بکی ہے میں نے آپ سے <laughs> ایک آیت مانگی ہے سر پلیز وہ دے دیں آپ کو یہی بولنے آیا تھا کہ آپ جو بات کر مجھے ایک آیت دے دیں بھائی ہم جمپ پہ نہیں کریں گے بھائی جو آپ نے بولا مجھے اس کے گیس ایک آیت چاہیے ابھی وہ کون سے بھیا آئے تھے پرویز سر آئے تھے آپ بھائی مجھے پرویز سر نہیں چاہیے مجھے آپ سے ایک آیت چاہیے جو کرسچینٹی میں بولے جا کے لوگوں سے لڑائی کرو تھی یار میرے پاس ریفرنس بھی تھا ڈیفینیٹ سر میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا نا چلے گیٹ لاس پھر بکواس secular secular Hindu secular stupid idiots مجھے بیٹا کہنے والا مجھے بیٹا کہنے والا ابھی جمع نہیں ہے جو مجھے یہاں پہ بیٹا کہہ سکے جب پیدا ہو گئے نا سالو جب بھر جاؤ گے جب عمر بڑھ جائے گی تمہاری اور تمہارے پاس آ جائے گا علم پھر آ کے مجھ سے بات کرنا اور کہنا بیٹا پاگل کے بچے نہ ہو تو یار ساحل یہ یہ سیکولر ہندو سے مجھے اتنے نفرت ہونا شروع ہو گئی ان لوگوں سے جس کی انتہا کوئی نہیں کیوں یہ کیا ہے ایسا کیا ہو رہا ہے کچھ کلیم کرتے ہیں تو اس کی کم سے کم دلیل تو دے نا دلیل کے بغیر کھیلنا ہے یہ کیا چکر کیا ہے یہ کیا کیا ہے یہ یہ سیکولرز کیوں اتنے سیکولرز ہیں یار کبون رسول اللہ جی جناب بالکل سر جینت سرفراز جی کہتے ہیں Lala ji why can't I see join option on your channel نہیں سر میں نے جوائن آپشن ہی رکھی ہوئی اگر آپ نے مجھے سپورٹ کرنا تو سر آپ کو پیٹریون سبسکرائب کرنا پڑے گا جوائن آپشن نہیں رکھی ہوئی پیٹری آن کے لیے آپ کا چینل کی ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے آپ وہاں پہ چلے جائیے اور ادھر سے جوائن کر لیں sir thank you so very much sir Patreon اور کیتھولک وغیرہ یہ الگ الگ کیوں ہے یہ پارٹ پارٹ کیوں ہے کرسچینٹی میں کون سا پارٹ ہے کوئی پارٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پروٹسٹنٹ اور جو یہ اور دو تین نام ہیں مجھے یاد نہیں what is Catholic what is Catholic وہی تو سمجھنا ہے آپ سے جا کے وہاں پہ میرا چینل اس چیز کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے آپ جائیں اور ڈاکٹر پاسٹر سلمن کے چینل پہ جائیں اور جا کے وہاں سے سمجھ لیں واٹس دا پرابلم آپ اگر یہاں پہ آئیں گے تو مجھے ڈبیٹ کرنے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ سمجھنے نہیں آئیں گے آپ مجھے ڈبیٹ کریں پوائنٹ دیں مسئلہ دیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں سمجھانا میں نے یہاں پہ کالج نہیں کھولا ہوا اس کے لیے پاسٹر جی کے چینل پہ جائیں کسی سالمن میچ کے چینل اچھا۔ پہ جائیں وہاں پہ سمجھ کے آ جائیں میرے جی۔ پاس پھر آ کے ڈبیٹ کر جی۔ لیں جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے ٹھیک ہے جی۔ چلے ابھی آپ مجھے بتا دیں انٹرسیشن بتا سکتے بدتمیزی کون کرتا آپ سے وہ تو خالی آیت نہیں بتا پا رہا تھا تو دوسری بات کر رہا تھا اس نے بیٹا کہنے کی کوشش کی ہے ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ مجھے بیٹا کہہ سکے اس نے مجھے بیٹا کیوں بولا مجھے جی- یہ بھائی مجھے آپ بیٹا کیا کیسے سکتے ہو اتنے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھے بیٹا کیسے تو تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلے ٹانگوں کے بیچ میں سے بول رہے ہو آدھا اندر ہو آدھے باہر ہو مجھے بیٹا کہہ رہے ہو تم اتنے ہو گئے ہو تم ہاں، یہ بات ہے اچھا۔ ہاں، تو مجھ سے بدتمیزی نہیں برداشت مطلب ہوتی عزت سے بات کرو عزت سے بات کرو عزت عزت دو گے عزت لو گے عزت نہیں دو گے اچھا۔ میں تمہاری وہاں رکھ کے بجاؤں گا کہ تم سوچو گے مطلب باپ اور بیٹے کا پیمانہ کیا ہے مطلب جس کے پاس علم زیادہ ہوگا آپ سے وہ بول سکتا ہے آپ کو ایسا میں نے یہ کہا ایسے ہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سر کیزم میں کہہ رہا تھا نا بیٹا اور کس طرح کہہ ہاں۔ رہا تھا آپ تو نہیں نا تھا ہاں۔ تو پہلے اس لیول پہ آئے نالج میں آئے پھر مجھے کہہ کہ ہاں تو میرا بچہ ہے علم کے اندر پھر کہے اس سے پہلے ہاں، نہیں کہہ سکتا تو آگے بات کر رہا ہوں سامنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں جس کے پاس آپ جو سامنے ہیں جو آپ کے سامنے ہے وہ بتا سکتے ہیں کیا چیز بولیے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا انٹرسیشن اس کے پر بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو ختم کریں نہیں نہیں کریے کریے کریے نہیں آپ نے کرنا ہے سر ارے تو وہ میرے موبائل میں میں ہاتھ لگاؤں گا تو پھر میں غائب ہو جاؤں گا اسٹریم سے لیو ہو جاؤں گا غلطی سے چلے پھر کسی اور کو لیتے ہیں sir thank you so very much ہمارے پاس اسماعیل کے نام سے لیکن شروع کے پہلے دو نام جو ہے وہ ہندو نام ہے جی سر اسماعیل صاحب ہلو جی سر آپ مسلمان ہیں کہ نان مسلم ہیں جی نہیں میں سناتن کو فالو کرنے والا ہوں سر پھر آپ کیوں آئے ہیں سر نون لکھا ہوا اونلی سر میں سناتن کو فالو کرتا ہوں میں بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں سنتا ہوں آپ کی باتیں اور چونکہ میں نرنگ بہت دھنیہ واد ہے سر آپ سنتے ہیں لیکن سر آپ کا ہمیں آوشکتا نہیں ہے اسٹریم کے اندر M D Jamil Ansari ji M D Jamil Ansari sahab مسلمان ہیں آپ کے نہیں ہیں M D Jamil Ansari unmute کریں mister M D Jamil Ansari مجھے آپ کو ریموو کرنا پڑے گا اگر آپ انمیوٹ نہیں کرتے پانچ سیکنڈ دے رہا ہوں آپ کو five four three two one get لاک یار تم کس حساب سے بول رہے ہو قریشی تم تو ویسے ہی تمہاری تو بولتی بند کر دی ہے میں نے تم پھر بھی بولی جا رہے ہو تمہاری تو بولتی بند ہو گئی ہے انٹرسیشن تو تم بتا نہیں سکے تو تم اب کیا کرو گے اب آتا ہی نہیں اتنا چلو جاؤ یار تم بھی جاؤ you are waste of time sir جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آ جائے گا بات چیت کر لیجیے گا سر کتی بھائی جی مسلمان ہیں آپ ہلو جی، مومن ہے سر آپ میرے کو بس ایک کلیریفیکیشن چاہیے مومن ہے کہ نہیں ہے ہاں مومن ہے بس میرے کوئی سورت ہاں، سنا دے نہیں پتا بھائی ابھی میں بس اسی لیے آپ سے پھر آپ مومن نہیں ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں میں اتنی زیادہ نہیں پڑھتا ہوں میں اتنی زیادہ نہیں پڑھتا ہوں اتنی زیادہ نہیں پڑھتا ہوں میں ابھی یا تو چھوڑوں گا نہیں وہی تو بول رہا ہوں یا تو چھوڑوں گا یا تو پکڑ کے رکھوں گا میں بس ایک اس لیے چاہتا ہوں آپ نے ابھی جو باتیں کر رہے تھے کہ محمد کو ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ یہ بتا پائے گا تو میں میں ابھی ایکچولی میں خود نہیں پڑھا ہوں تو میں بول نہیں پاؤں گا تو ایک مسلم اسکالر کو دیکھ رہا تھا وہ بول رہے تھے کہ کہیں پر لکھا ہوا ہے قرآن پہ کہ محمد کو امنی پر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو اللہ نے رکھے جو ہے مرنے کے بعد قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ویسے یہ بات جو تم بول رہے ہو قرآن میں لکھا قرآن میں نہیں لکھا ہوا اس کی تو گارنٹی دے رہا ہوں ایک نمبر دوسری بات محمد اگر محمد کو روز روز نہیں بتا رہے اینڈ میں کیسے بتائیں گے پچاس ہزار سال کی بات ایک دم بتا دیں گے کیا بکواس بات ہے یار کہاں لکھا ہوا ہے کون سی ریس ہے کون سی سنت ہے میں ابھی وہ پتا لگا کے بعد میں ہی بتا پاؤں گا ابھی نہیں بتا پاؤں گا اس کے پتا لگا کے آئے سر پھر ایسے ایسے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اوکے تھینک یو بہت مہربانی where are the educated Muslim Robin بھائی آئے ہیں روبن صاحب کیا حال ہے Adam brother how are you brother ایک نمبر I am doing very well sir very well sir sir آج توحید کی واٹ لگ رہی ہے اور یہاں پہ مسلموں کو بھی غصہ جڑا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ کچھ نان مسلم ہیں جن کو بھی غصہ جڑا ہوا ہے اس بات کے اوپر کیا بات ہے کیا بات ہے میرا ایک کوشچن تھا جی بھیا جی بھیا حکم خیر ابھی ہمارے مومنوں کے لیے نبی اتنے خاص ہیں اتنے عزیز ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کو کہاں گاڑا گیا مطلب کہاں پر ان کو دفنایا کم سے کم اتنی خبر اتنی بات تو اسلامی روایت میں اسلامی کتابوں میں تو ملنی چاہیے تھی نا بالکل مطلب یہ اور مطلب اس کی جو باڈی ہے اس کو کتنا مطلب امپورٹینس دینا چاہیے لوگوں نے مسلمس نے لیکن یہ کوئی کہیں پر ملتی نہیں ہے ورلڈ میں سر یہ یہ تو مسئلہ سر ہم کا پتہ نہیں ہے وہ ایک ہمارے اور بھائی ہیں منا یہ دیکھو ذرا کیا کہہ رہے ہیں سناتن ویورز کو ریسپیکٹ دو بھائی ریسپیکٹ دے رہا ہوں لیکن جب لکھا ہوا صرف مومن جڑے ہیں تو کیا کروں میں اس سٹریم کو سناتنیزم کے اوپر لے جاؤں مومنوں سے بات کرنا چھوڑ دوں اور سناتنیزم کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں یار there are there are Sanatan شنکشا اور multiple other channels who are talking about Sanatanism یار آپ ادھر ادھر جا کے اپنی بات رکھیں this channel is about Muslims آپ یہاں پہ اسلام کی ایجوکیشن لینے آ رہے ہیں یہاں پہ اسلامک ایجوکیشن لینے آ رہے ہیں جی جی جی, جی،, جی،, جی، Sanatan Sanatan Samiksha Sanatan sorry Sanatan thank you sir sir مشکل ہے نا سر ہندی لفظ اس ٹائپ کے سر میرے لیے سمجھا لائک یار آپ وہاں جائیں بالکل اپنا کلام رکھیں یہاں پہ آپ اسلامک نالج لینے آ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو سناتنزم کا آلریڈی پتا ہے جو لوگ سناتنی ہیں یہاں پہ ان کو پتا ہے یہاں پہ آگے آپ کو اسلام کا نہیں پتا میرے کوئی سناتنی میرے سے اسلام کو نہیں جان سکتا اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو ایک بھی سناتنی جو مجھے دیکھ رہا ہے میرے سے اسلام کو نہیں جانتا اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں چیلنج ہے میرا تو جب نہیں جانتے تو سر مجھے اپنا کام کرنے دیں آپ مجھے سنیں اور دیکھیں that's how you will understand and learn اگر آپ نے مجھ سے کوئی پرسنل ٹاک کرنی ہے ڈسکوڈ پہ جڑے میرے خیال سے کسی نے نہیں دیا ہوگا تم ہر ایک اسٹریم میں تم ہفتے میں اپنے چینل پہ صرف ایک اسٹریم کرتے ہو ٹھیک ہے جتنا وقت تم دوسرے کے چینل پہ دیتے ہو اتنا وقت تم ایٹ لیسٹ دو سے تین اسٹریم تو کر ہی سکتے ہو اپنے چینل پہ ٹھیک ہے اس کے باوجود تم ہاں اس کے باوجود تم ہر ایک کے چینل پہ جا کر اپنا وقت دیتے ہو اس کے علاوہ تم نے ڈسکارڈ کا بھی آپشن دیا ہے کہ تم وہاں پہ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہو جو نان مسلم سے یار میں نے بھی نہیں رکھا یہ آپشن ڈسکارڈ سرور ہے میرا میں میسیجز دیکھتا بھی نہیں ہوں اس میں اب اتنا آپشن دینے کے بعد بھی وائس میں بیٹھ کے دو دو تین تین گھنٹے نہیں ہائے تھینک یو ساحل بھائی یار ہمارے ساتھ یہ بیتال جی جڑے ہیں جڑی ہیں یہ جڑی ہیں بیتل جی آپ مومن ہیں نو سر میں نان مومن ہوں بٹ یار سوری ابھی میں کیا بولوں یار آپ ایسے ہنس رہے ہو نا یار کہ میں کیا بولوں یار ارے بیتلال بھائی تم ایڈم کے ساتھ اگر آپ کو بات کرنا ہے میں بہت بار آ چکا ہوں مجھے پتا ہے میں ڈسکارڈ کا ہی یہ کر رہا تھا اور میں نے آلریڈی پچیس بار چیٹ کیا ہے کہ نان مومن پلیز ڈونٹ جوائن ایڈم ہمارا ہنومان ہے نان مومن اگر اس طرح سے ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو پھر ٹاپک کب آئے گا یار میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ نان مومن پلیز ڈونٹ جوائن اور آپ ڈسٹرب مت کرو کیونکہ آپ جو یہ تعریف کرتے ہو نا ایڈم بھائی آئی لو یو آپ بہت اچھا کرتے ہو ساحل بھائی لو یو آپ بہت اچھا کرتے ہو بھائی میرے سب کو پتا ہے پورے انڈیا کو پتا ہے بھلے ہی ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ کچھ بھی ہے وہ لوگ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہو گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہر ایک نان مومن جو ہے ان کو لو کرتے آپ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کو لو کرتا ہوں ارے بھائی تم مت بولو یہ سب بات ٹائم ویسٹ مت کرو یار اپنے کام کی بات کرو نا بھائی کہ ہاں اگر تم مولم ہو ہاں مومن ہو تو ہاں ٹھیک ہے بھائی میں یہ تھا یا یہ نہیں تھا ختم ہے کہانی جھوٹ موٹ کا ارے بھائی میں ایسے کرتا ہوں میں ویسے تھا میں یہ ارے بھائی ٹائم ویسٹ مت کرو اچھا سوری میڈم uh, سوری چلو کوئی نہیں کوئی نہیں آپ لوگ کنٹینیو کرو سر بیسٹ آف لک سر اور میرے طرف سے جو بھی سپورٹ ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں فائنینشلی ٹھیک ہے اور میں کرتا رہوں گا sir thank you very much ٹھیک ہے تھینک یو چلو آ جاؤ بھائی ایڈم یار مجھے یہ کیا کہوں یار اس کو کیا کہتے ہیں ایک انگلش کا ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے یار آکسیمورون دیٹ از آکسیمورون کہ آپ یہاں پہ آ کے ایز اے نان مسلم آپ لوگوں کو بتائیں نان مسلم جوائن نہ کریں that's oxymoron statement in essence Rohan ji دوسرے والے نے 2000 روپیز کا سپر سٹیکر پھینکا ہے Rohan ji thank you so very much دوسرے والے دھنیہ واد آپ کا اپریشیٹ تھینکس الان اور اس کے بعد ایک اور بھائی آئے ہیں لوکاس جی آئی ہیں بلکہ ورا جوک جی میں کیا کر سکتا ہوں یار منا بھائی یو یو منا بھائی کیا حال ہے ارے یو یو بھائی لوگ کیا بول دی public mama yes mama you you یار مما کیا ہوتا ہے مما دو چیز ہوتی ہے انگریزی میں دیکھو تو ماں اور ہندی اردو میں دیکھو تو فیمیل کا بریسٹ بامبے بنٹا ایسا بنتا بٹی ہاں۔ بمن یہ سب چلتا بادشاہ بادشاہ بادشاہ پیر یہ مما نہیں بولو یار میری ہنسی نکل جاتی ہے ارے بولتے ہیں یار مما نہیں بولنا بس آج ایک والا وہ <laughs> Hey, man, come on, yeah. Seriously. مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک نہیں سمجھ آئی یہ منا بھائی آ کے ہیلو مما کی بول دیتے تمہیں بھائی دونوں کا پیار ہے پیار میں مما بولتے ہو یار سیریسلی منا بھائی کیا ہو رہا ہے لائے بس بھائی تم کو تمہاری سن رہا تھا تھا بھائی پبلک پبلک میں میں میں رہی ہے بولا یار ایک بار چکر مار کے آتا ہوں ذرا بہت آج کی کی کی مجھے اندازہ کہ ڈھنگ نہیں آئے گی کیوں کیونکہ جب آپ اس طرح ڈیپ کرتے ہو نا تو آئے ہیں ہمارے ساتھ سی بابا جی نے 5 کینیڈین ڈالر کا یعقوب انوار جی کچھ کہنے لگے بڑا یار پتہ نہیں نے اس کو کیا دیا ہے اور کہاں کہاں دیا ہے کہ اس کو یہاں پہ آ کے بکواس کرنی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی اس نے اس کے ساتھ میرے خیال سے بڑا ظلم کیا ہے بنا تیل کے تعلق لائک like جو میں نے ابھی تک جو میری اسٹڈی uh, ہے لائک موسٹ ریسپیکٹڈ جو فیمل گارس میں نے ابھی تک دیکھی ہے وہ سیتا ہے ہندو uh, ریلیجن کے اندر آئیڈیالوجی کے اندر یہ اس کے اوپر کیوں تلاوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چکر کیا ہے اس کا سبھی سبھی ریسپیکٹڈ ہے ویسے تو لیکن یہ ان کو کچھ پرابلم مطلب یہ کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں جہالت کی کوئی حد تھوڑی ہوتی ہے ہاں، تو ان لوگوں کو سب جگہ پھٹ کے گرتے یہ حرکتوں کی وجہ سے ان کو پھٹ کے گرتے گیا <laughs> پھر روتے بیٹھیں گے ہم کو مار رہے ہم کو یہ کرتے پھر ان کا وہی کارڈ چالو رہتا نا میں نے ہاں۔ بارہواں چودواں اکاؤنٹ بلاک کیا ہاں، دیکھ رہا ہوں میں کب سے دیکھ ہی رہا ہوں کب سے آ رہا ہے گالی دے رہے الگ الگ ناموں سے نکال رہے ہیں اچھا، الگ الگ آئی ڈی بنا کے آ رہا ہے نا یہ الگ الگ آئی ڈی سے کیچر نہیں پوٹی ٹٹی میں نا اگر آپ پھینکو تو وہ آپ کے اوپر اوپر گرتا ہے یہ وہ چیز ہے یو کان ڈو مچ اچھا یہ امیت امیت اگر سن رہا رہے گا نا تو یہ والا میم بھی ضرور ایڈ کرنا اپنے ویڈیوز میں کون سا یہ ونشم والا الٹی والا سین کون کی الٹی کون ہاں، کی الٹی آ رہی ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں سر ہمارے دیکھتے ہیں کوئی مومن بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے جی کنال جی بیٹھے ہیں مومن نہیں ہے نو نیڈ بائے بائے جی بیٹھے ہیں بھائی جان آپ کی ضرورت نہیں ہے نکیل تپاکر جی آپ سے بھی بات ہوئی ہے آپ نے بدتمیزی کرتے ہیں پھر بدتمیزی بدتمیزی شروع ہوگی فائدہ کوئی نہیں ہے آپ اپنے گھر چلے جائیں ریسپیکٹ فلی آ کے سوری بولتے ہیں آپ تو پھر ہم آگے چلیں گے آپ کے ساتھ جی نکیل جی سوری بولتے ہیں آپ اپنی بدتمیزی کا جی نکیل جی سوری بولتے ہیں مجھے نہیں پرواہ آپ نے کیا لکھا ہے ہاں، سب کے سامنے سوری بولتے ہیں اپنی بدتمیزی کا ہاں، میں ٹیچر ہوں آئی ڈونٹ کیئر آپ ٹیچر ہیں کہ نہیں ہیں سوری بولتے ہیں اپنی بدتمیزی ہاں۔ کا آپ یہاں پہ سر کافی سپر چرچ پڑے ہوئے ہیں سکسٹی سپر چرچ پڑے ہوئے ہیں کار میں سناتن سکھ بھائی کا تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے سناتن سکھ بھائی آپ میرے چینل کا بول رہے ہو یا یہاں کا بول رہے ہو I don't know یہاں پہ تو سب مارک ہوا ہوا ہے مارک ہے یار کچھ جو رہ گئے ہیں وہ ہم اینڈ میں لیں گے جو دکھا دیے تھے اور بول دیے تھے وہ ہم نے بول دیے تھے جو رہ گئے ہیں وہ اینڈ میں لیں گے ابھی پڑے ہوئے ہمارے پاس کافی سپر چیٹس جی نکھل صاحب اب آپ کا اب آپ کے پاس اگر ریفرنس نہیں ہے تو آپ کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا تو سر گھوم گیا چار دن سے آپ کے میں نے جب سے ایک مسلم سن سن کے گھبرا گیا ہوں اب مجھے پڑھنا پڑے گا اس پہ میں رسپیکٹ کرتا تھا اب میں تھوڑا ڈاوا ڈول ہوں لٹرلی ہے نا مجھے پڑھنا پڑے گا میں بول بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے کو بھی یہاں پہ سر تن سے جدا کا ڈر رہتا ہے ہندی آتی ہے ہندی آتی پڑھنی I'm, I'm fluent in Hindi and uh, able to speak in English. Badi, and badi badi so I will do uh, and I agree with you. Screen, padi... padi Screen یعنی کہ آپ کو صرف اور صرف ڈر نہیں لگتا کرسچنوں سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرسچن آ کے قتل و قتال نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلم قتل و قتال کرتے ہیں لہٰذا آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب دھرم سیم ہے کتنے ہپوکریٹ ہیں آپ کتنے ہپوکریٹ ہیں آپ کتنے منافق ہیں آپ یہ مجھے عربی آتی نہیں نا اس لیے عربی کیا ہندی لکھی ہوئی ہے سامنے عربی کہاں سے ہو گئی اچھا یہ عربی ہے میرے پاس آ کے کرسچینٹی کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور کلیم کر سکتے ہیں بغیر کسی ورسز کے یہ فرق ہے اسلام میں اور کرسچینٹی کے اندر سہل بھائی اس بندے نے فرق پروف کر دی ہے <laughs> مجھے مجھے کچھ اور دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے he just proved the difference between the two صاحب سمجھ لگی آپ کو بالکل اس نے پروف کر دی ہے باقی تو بات ہی چھوڑو اب میں اگر گیتا کھول لوں یہاں پہ میں مجال ہے کہ سلمانی جلیبی وہ نہ پڑے وہ فوراً پڑے گا بلکہ اس کی دو اوپر دو نیچے بھی بڑھ دے گا چار اوپر چار نیچے بھی بڑھ دے گا میں نے اپنے ڈسکورڈ پہ ہندوؤں کے ساتھ گھنٹوں بات کی ہے to understand to understand their theology مجال ہے کہ کبھی کسی ہندو نے پلٹ کے مجھے کچھ بول دیا ہو کہ میں نے نہیں پڑھنا نیور دے ٹاک مجھے بتاتے ہیں اچھا مجھ سے جب سوال کرتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں مجال ہے کہ کبھی میں نے پلٹ کے کہا تمہاری کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی یہ لکھا ہوا ہے میں اس کا آنسر دے رہا ہوں تمہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہم وہاں پہ گھنٹوں بات کرتے ہیں مجال ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ آیا ہو یہ مجھے بول رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے میں اس کو ٹینشن ہے اور پھر یہ کہہ رہے تمام دھرم ایک جیسے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس کو ہندی آتی ہے اور ہندی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے عربک ہے That was awesome. Professor یار آتی ہے ان کو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ڈر بتا رہا ہے کہ کتنا جو جس کے بارے میں پڑھنا مطلب ہم بول رہے ہیں پڑھنے کے لیے ان سے ان کو کتنا ڈر ہے اینڈ اسٹل ہی سے بولا تھا انہوں نے انہوں نے اسلام کو اچھا ریلیجن بھی بولا تھا چلو کوئی مومن کو لے لو یار مومن یار مومن اب کوئی نہیں اب میں میں سٹریم ختم کرتا ہوں یہ ٹیلنٹ سائفر ہے جس سے مجھے بات نہیں کرنی اس جیسے waste of time he doesn't know jack about anything Adam بھائی ایڈم بھائی جی بھائی ایک ریکویسٹ تھا ابھی بہت دن ہوا آپ کا کوئی سانگ نہیں سنا تو ایک سانگ ہو جائے آپ کا ارے بھائی سانگ کا کیا کرنا ہے آرم ٹویسٹ جی کیا کہہ رہے ہیں ایڈم مما اب یہ بھی مما کہہ رہا ہے یار کوئی اور پڑھے بھائی <laughs> میں پڑھتا ہوں بھائی میں پڑھتا ہوں ایڈم اما دو منٹس کے لیے ونتا ونٹاس ہو گیا اسٹریم سے ولٹاس ہو گیا اسٹریم سے نان مومن نے بھیجا کا بھاجی پالا کر دیا بیچ گھاٹ میں موسم توڑ دیا فل مچانڈ کر دیا یہ بھائی ممبئی کا آدمی ہے آپ کو تھوڑا سلینگ میں بات کر رہے ہیں بیسکلی یا منا بھائی غائب ہو گئے ہیں وہ اس سلینگ کو بڑا سمجھا سکتے ہیں یا سائل بھائی سمجھا سکتے ہیں آپ ارے میں ارے آپ ارے اسٹیفن ہاکنگ بیٹھے دیکھو بولتا آدم مما دو منٹ کے لیے ونٹاس گئے بولے تو آپ اسٹریم سے دو منٹ کے لیے آپ نے الوداع لے لیے تھے نا جو اپنا وہ ایک بندہ جو بول رہا تھا تو وہ بولتا ہے ونٹاس مطلب آپ کٹ لیے آپ ادھر سے نکل گئے تو بولتا ہے کہ آڈم مما آڈم بھائی آپ دو منٹ اسٹریم سے ہل گئے گئے آپ نکل گئے نان مومن نے بھیجے گا بھاجی پالا کر ڈالا وہ جو بچن دے رہا تھا نا تو آپ کی بھی ہٹ گئی نا آپ اسٹریم سے نکل گئے تو یہ بولتا ہے کہ اس کی بھی دماغ کی ہٹ گئی اور اس کے بعد بولتا ہے بیج گھاٹ میں موسم توڑ دیا بیج گھاٹ میں موسم توڑ دیا تو آپ سمجھ رہے نا یعنی کہ تیل پانی کر دیا اس کو مزہ نہیں آئی فلو ٹوٹ گیا لو برابر فلو ٹوٹ گیا اور فل مچانڈ کر دیا مچانڈ مطلب حرکت کر دی مزہ نہیں آئی بیسکلی ارے ارے ارے ارے تھینک یو امٹ جی اتنی ڈیٹیلڈ ڈسکشن دینے کا سپر چیٹ دینے کا جس کو دو منٹ لگے تفسیر بنانے کے لیے آدم آدم بھائی سین کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا پبلک میں ایسا کیوں بات کرتی معلوم ہے ابھی لوگ سٹریم میں دیکھتے آپ کی بھی زمان میں تھوڑا ہے ممبئی تو پبلک کو کیا ہوتا ہے اب یہ ڈالر دیا انہوں نے تو میں مانتا ہوں یہ امریکن سائڈ میں تو پبلک کیا ہوم اوے فرام ہوم والی بات ہو جاتی ہے سب گھر کو مس کرتے ہیں نا تو پبلک ایسا وہ فیلنگ کو سنتشٹ کرتی ہے بھائی سیٹسفائی کرتی ہے ارے جب تک مومن نہیں آتا تب تک سپر چیٹس لے لو یار ہمارے ایک ہاں۔ بھائی جو ہے بار بار میسج بھیج رہے ولاڈیمیر دی ٹرمینیٹر بھائی جی نیچے سے لو نیچے سے لے رہا نیچے سے لے رہا نیچے آپ شروع کر دیں سر آپ آپ پڑھیں گے سہیل بھائی کوئی اور پڑھے گا کون پڑھنا چاہے گا اسلام کی تعلیم سے موسٹ فیمن انسان فیمس انسان اسامہ بن لادین کیا بات ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے یہ سر یہ سلیمانی والا ہے سلیمانی پڑھ لے بھائی نہ سلیمانی بھائی غالی کو جواب نہیں جواب نہیں جب یہ محمد آئیڈیالوجی چھوڑ کر ہندو آئیڈیالوجی سمجھیں گے جو کہ ہماری جیوگرافیکل آئیڈینٹی ہے لوکیشن ہے خود ہی سب کے ریسپیکٹ کریں گے یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے سر ایس ایم جی نے آپ کو فلاورز بھیجے ہیں روبن بھائی آپ ٹرانسلیشن کے اوپر بہت شکریہ گورو جی آئے کہتے ہیں بی جی، ویئر جی۔ کبوتر بھائی آتے ہوں گے نان مومن بن کے اور پھر ہمارے پاس پرنس پیس آیا کہتے ہیں آنا تم یہ کیا ہے آپ ہی پڑھے گا آنا تم آئیں گے باہو انا انا انا بھائی کو بولتے انا تم آئیں گے انا تم آگے بڑھو انا تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ارے ماں کا انا انا جی سر نمین کافی بھائی یہ آپ لوگ ہی پڑھیں بھائی یہ ہم ہمارے اتنی ہندی اتنی اچھی سٹرونگ ہوتی تو ہم ہندوستان میں نہ ہوتے پہلے سیتا ماں کو سیتا ماتا بول رہا تھا سیتا ماں کا نام کے آگے بھگوان لگا کر بھی گالی دے دے رہا کتنے کتنی جہالیت ہے اور اس کی وجہ سے عائشہ کو گلی دے ارے یار وہ بھگوان کو گالی دے رہا ہے آپ ان کے مسلح خود کہتے ہیں کہ بھگوان اللہ بھگوان ہے تو اللہ کو گالی دے رہا ہے اس وقت بیسیکلی اور کیا کر سکتے ہیں <laughs> آم ٹویسٹ آئے روبن اوکلا ننا نکا ببا نا تو مسلح کیا ہو گیا <laughs> نہیں کرمٹو روبین نہیں کر رہے آدم بھائی اپنے کو مر رہا کہ روبین کو پہچان نہیں کیا ایسا بولتا ہے ارے آمٹوسٹ پہچانا پیسہ نہیں پہچان برک ہو مذہب ہاؤ ہے میں نے مراٹھی پڑھ لی تھی ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ الگ بات ہے لیکن میں نے پڑھ لی ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے آدم بھائی کیا سٹیزن سٹیزن لے لو بھائی آ جاؤ بھائی انڈی ہاں، یہ بھی آیا میں پڑھتا ہوں سکونی مما والا میرا بچہ بھائی ایڈ کر لو کیا ہوئے ٹانگ سے ٹائپ کیے لے گیا لکھا بھائی سکونی مما والا میرا بچہ بھائی ایڈ کر لو ہاں وہ سکونی ماما والا می میں میرے بچے وہ ایڈ کر لو بولتا ہے دارلنگ جی آئی ہیں وہ کہتی ہیں سپر سٹیکر لوکاس جی آئی ہیں دے کین اب use other gold freely how shameful exactly مگر پھر پہلتے ہیں کہ ہمارے اللہ کو اور ہمارے نبی کو کچھ نہ کہو <laughs> خود جو مرضی کرتے رہے ہمارے اللہ ہمارے نبی کو کچھ نہ کہو ایڈم جی یہ مسئلے آپ کے لیول کے نہیں ہیں یہ سب بیچارے ہیں بابا جی بالکل درست فرمایا آپ نے درست فرمایا کینیڈین بابا جی بول لیں sorry Adam for these ads breaking your flow thank you جی سورہ البراریا بہت دھنیہ واد روی جی آئے other religions bad stuff is equal to no no but Islam is equal to go go two dollar آئے تھے میں ان کی طرف تھینک یو آئی ایم گروڈ the level of hypocrisy is in real level ہے bro thank you so very much sir the opinion بائر آئے ہیں کہتے ہیں ایڈم بھائی بڑے بڑے یونیورسٹی میں کمیونسٹ آئیڈیالوجی پروفیسر یہ کیا ہے جیادہ زیادہ زیادہ اس وجہ سے سیکولر زیادہ پیدا ہوتے ہیں ہو رہے ہیں خود کی کنٹری کلچر کا اوپر نیگیٹو جی نیومیرٹی نے نیومیرٹی صاحب نے سو روپے کا سپر شیٹ دیا بہت شکریہ آپ کا شفی چیشا دو لاکھ دیے گیا ساحل کم سے کم کافی پلا دینا <laughs> ارے وہ شفی چچا کی ایک بات بولتا پہلے چیٹ پڑھ لے ہوئے بھوشن جنگلا جی نے چالیس روپے کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ بھوشن جی زبرائل محمد کا daily updates and M O M message send کرتا ہے برابر ہے میں سر ابھی آج اس کی جو آج جتنی بھی ساری باتیں ہوئی نا ان کو بھی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میں سمرائز کر کے رکھوں گا تو لوگ جڑے رہیں سمری آج میں پریزنٹ کروں گا جو میں نے سارا کہا ہے اور اس سمری کو جو میں پریزنٹ کروں گا اس کے اوپر تمام مسلمانوں کو چیلنج ہوگا کہ اگلے سیٹرڈے کو اس کا پارٹ ٹو ہوگا جس میں میں نے مزید چیزیں بتانی ہیں اوبیسلی لیکن اگر کسی نے آج کی اسٹریم کے اگینسٹ ریبٹل لے کے آنا ہے تو اگلے سیٹرڈے کو آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں ابھی اس کی ساری کی ساری ڈی سائفر کروں گا with in thirty minutes after super chats Deva ji نے چالیس فبرے کا کنٹریبیوشن دیا اسلام میں صحیح گیان دینا دینے کے لیے آدم کا دھنیہ واد آپ کو تھینک یو بول رہے ہیں سناتن سیکھ صاحب نے چالیس روپے کا کنٹریبیوشن دیا سسری اکال جی بہت شکریہ آپ کا انڈیا کی سب سے بڑی پرابلم چمن سیکولرز ہندوز سرمایا پاپڑ کرائے جی آئے ہیں thank you so very much for super sticker three dollar کا اپریشیٹ پیا جی آئی ہیں پیا جی نے کہا کہ سیکولر اور اس دیش کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں بے شک پیا جی بہت شکریہ آپ آپ کا سو روپے کے نے اور منا منا بھائی بھائی آ گیا کیسے لگا دیا بھائی یہ بھی ہے لیکن کہ اللہ نے آدم کا رائٹ شولڈر ہلایا اور کہا اور اس میں سے سفید لوگ نکلے اللہ نے کہا جاؤ جنت میں اور مجھے پرواہ نہیں پھر اللہ نے آدم کا لیفٹ شولڈر ہلایا تو اس میں سے کالے لوگ نکلے اور اللہ نے کہا جاؤ جہنم میں اور مجھے پرواہ نہیں اللہ تو بتاتا ہے جگہ جگہ اللہ رجسٹرڈ ہے جگہ جگہ کہ وہ بتاتا ہے کہ کالے لوگ جہنم میں چڑھیں گے کیا کر سکتے ہیں بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا پڑھ لیجیے میں آپ کو دکھا بھی دوں گا تھوڑی سی اور سپر چیٹ لے لیں پھر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کوئی مومن آئے گا چلو میں لیتا ہوں سپر چیٹ ابھی ایکس ہاں۔ مسلم حافظ قاری شبیر حسین قادری صاحب یہ پہلے آئے بھی تھے ایک دو بار اپنے ساتھ کہہ رہے ہیں you are you are guys you guys are doing amazing job love you all big hug from ex Muslim thank you بھائی آپ بڑے زمانے سے جڑے نہیں ہیں یار کبھی اسٹریم میں جڑو بھی آپ ہاں، بالکل بالکل گھنشیام بابو آپ کے کانٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ Bombay darling half knowledge danger half knowledge bad knowledge لبرانڈو جی آپ کے کانٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ کیا نام ہے ان کا لبرانڈو لوکاس جی کہہ رہے سیڈ آئی ہوپ آل مولانا مولانا کو کہاں فرق پڑنے والا ہے سب چیز سے امر اکبر اینتونی کا باپ کشن لال ہی ہے they are making a fool and joke on themselves and not ex Muslim یہ آپ سمجھتی ہے نا لوگ سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا تو یہ حرکت نہیں کریں گے exactly, اور کے جائیے لوکاس جی کریے I have been watching Sahil and Adam for some time now till date I have not heard any مومن take a valid stand to defend Islam I am shocked not one can counter them thank you Lucas ji thank you Lucas ji and please continue sir آئیں ایک دفعہ پھر جب تک سورج چاند رہے گا مومنوں کا دماغ بند رہے گا آج پتا چلا کہ مدرسے میں تعلیم کیوں دیتے کہ ان مومنوں کا دماغ نہ کھلے فرمایا درست way way two twenty six S S music کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی پلیز کنفرم کر کے بتاؤ ایل بندہ ہا prophecy prophet Bijender Singh from سب ملے گا آپ کو نبی کی میلاد ان کے ابا کی وفات میں انتر بتائے یہ بتا دیا تھا نا چار سال کے اوپر کا اس پہ تو ایڈم نے ہمارے لوگ بھی زیادہ ہو گئے <laughs> ہروندر کہہ رہے اپنے دو دانت بھی توڑوا لیے more power to you Adam God bless جی شاردل جوشی کہہ رہے ایڈم بھائی ایز پر نیو رپورٹ یگ لیفٹ اسلام موومنٹ بلکہ آپ تھوڑے تھوڑا سا انکریکٹ ہے نیو رپورٹ نہیں ہے یہ تو دو ہزار گیارہ کی رپورٹ ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ ابھی اگر نیا ڈیٹا نکالا جائے میرے خیال سے پیور ریسرچ کی بات کر رہے ہیں اگر ابھی کا ڈیٹا نکالا جائے تو پرسنٹیج کافی ہائی ہو گیا ہوگا ویرو ہاں آرام سے ویرو ماٹ ماٹلوا کہہ رہے ہیں مدرسے میں قرآن سے انسان کو راکشک بنائے جا, راکشش بنائے جاتے ہیں اوے. سپریم پاور کہہ رہے ہیں سپریم پاور گریویٹی کہہ رہے ہیں only supreme power in universe is the gravity and only God for mankind is the karma love you Adam ji Sahil ji Suleman Munna Zafar heretic سچ والا تھینک یو اور کسی کو بتاؤ بھی نہیں ایسا کبھی صاحب کا کہنا ہے اور ایکس مسلم عبدال صاحب نے euro four point four nine کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ Lala ji if chicken is supporting promoting K F C then whose fault it is similarly similarly یار بڑا بڑا زبردست ایگزامپل دی ہے chicken is supporting K F C ہاں بیٹی چکن کیا بات ہے اور similarly seculars don't feel real Islam Islam but comes forward to shield any doubt بے شک بھوشن جملہ جی نے سو روپے کا کا سپر دیا بہت شکریہ آپ بھائی جب کچھ لوگ پہلے تیرہ سال کے بچوں کی شادی کراتے تھے تو صرف شادی کراتے تھے لڑکی آتی کچھ سال بعد ہی ہی آتی جب اس کی باڈی پریگنٹ ہو سکے ایسا بھوشن جنگ والا جی کا کہنا ہے بہت بہت شکریہ but also not sorry for I think India جی سر جی، سندیپ سنگھ صاحب نے چار سو روپے کا سپر شیٹ کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سندیپ صاحب جیزس پہ مووی بنی ہندو گاڈس پہ بنی پر محمد صاحب پہ کیوں نہیں بنی سمجھ آ گیا آخر دکھائیں گے کیا being paedophile being lusty all the time murder in the name of religion loot rape slave extra سبحان اللہ <laughs> ویل یادو جی بل بے شک منوج یادو صاحب نے سو روپے کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سر آپ کا this person should be throw at first instance he is the biggest deceiver I seen across all debate on ex Muslim channels بہترین انیشا دیدی نے 179 روپیز کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ دیدی آپ کا آدم جی ایک سانگ پلیز شش کے کسی مووی کا تم دل کی دھرکن میں رہتی ہو رہتی ہو باہوں میں آ جاؤ سپنوں میں کھو جاؤ تم دل کی دھڑکن میں رہتی ہو رہتی ہو نہیں نہیں بس ہو گیا کام ختم کوئی پڑھ لیتا ڈبل ڈبل ایٹ ایٹ صاحب صاحب نے چالیس روپے کا کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ کو بولو سپاری تھوک کے بات کرنے تھوکی پورے ٹائم میں four point four nine pound کا کنٹریبیوشن کیا ہے نانا پاٹیکر اور on movie Muslims blood and Hindus blood is same but that actor don't know that Islamic ideology and Hindu ideology are far different نہیں blood is same they both bleed red but one is the one one will going to make you bleed and one is going to be bleeding that's the whole idea کیا بات ہے نیرج صاحب نے دو ڈالر کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ آدم بھائی your your on on on you are اور مونوئزم تو ڈیولزم تو بھائی ایسا کہ ایک بیسکلی تو کیا کوئی چیز جو دو جگہ پہ ہو سکتی ہے ویسی بات تو معلوم نہیں یہ ان کا صاحب کا کیا ڈیفینیشن رہے گا کیونکہ ہم کچھ الگ سوچے یہ الگ سوچے آئی سنسیئرلی ڈاؤٹ دیٹ جی اگر جی، خدا جی۔ ہر جگہ ہے تو خدا ملٹیپل لوکیشن پہ ہے سو ہی از لائک ڈیول سے بہت آگے نکل گیا سو ڈیولزم کی پہلے ڈیفینیشن دیں میں نے آج تک یہ ورڈ نہیں سنا آگے چلتے ہیں اوکے دا آپشن باہر صاحب نے 100 روپے کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ صاحب کا if India again will break then credit plates will be given to seculars. Seculars. Thank you so very much. صحیح بولے گا. صحیح بولے گا یہ. بے شک. سیلفی ڈون 2 نے صاحب نے کالفوک نے ڈالر 2.79 کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ صاحب کا ساحل کو پپی آدم کو جھپی اور اور آغا پہ لعنت ساحل تیرے کو ہی پپی آئی ہے شکر ہے میں جھپی تک ٹھیک ہوں پپی ساحل کو آئی ہے ساحل تجھے سارے مرد کی پپیاں بھیج دے رہا بھائی یہ تجھے سارے سارے مرد ہی تجھے پپیاں کیوں دیتے مجھے یہ بتا ساحل آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیمل تجھے پپی جپی دی ہو سارے مرد تجھے پپیاں دیتے ہیں گل ہے یہ اس کے لیے ابھی تو کیمرے میں آنا بند کر دیا میں نے بنا کیمرے کے آؤں گا پورے ہمارے ہمارے جو فالوور ہیں ان میں سے جو پپیاں صرف صرف مردوں سے آتی ہیں تیرے کو اچھا چلو ایڈم کو ایڈم کو جلن ہو رہی ہے ابھی جو مرد حضرات ہیں نہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے نہیں بھائی میرے کو نہیں چاہیے بھائی مرد حضرات ابھی ایڈم کو بھی پپی لے لو ایڈم بھائی لے لو ایڈم بھائی لے لو لے لو تھوڑی سی لے لو ساحل ساحل بھائی نے ریورس کاٹ دیا دل ہے ان چلو کوئی نہیں اس کو پڑھ لیتا ہوں ویمل نائک صاحب نے سو روپے کا سپر شیٹ دیا ہے بہت شکریہ اور بھائی وہ پیچھے ہاں۔ بھگوان برہما نے اپنی بیٹی چھوڑی تھی بھگوان برہما نے اپنی ارے پھر آگے سالا بھگوان بھگوان پھر آگے یار پھر آگے کتنی دفعہ آئے گا ارے بھگوان برہما کتنے لگے یار کیا ہے یار یہ بندہ یار اس کا یہ میں اب یہ بھی یہ اب یہ ٹیلنٹ کو بھی اس کو بلاک کیا کتنے اچھا ہر دفعہ بلاک ہوتا ہے نیا یوٹیوب کا اکاؤنٹ بناتا ہے نیا ای میل بناتا ہے پھر واپس آیا تھا سالا یار کتنا بغیر ہے یار یہ کیا نہیں بولا تو نے نہیں پہلے کیا بولا چلا چلو جا کے علاج کرو اپنا جی، ہمارے آمٹو صاحب نے دو ڈالر کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سر آپ کا قربان قربان قربان میرے ایئرپورٹس قربان ہو گئے ایئرپورٹس قربان ہو گئے اوکے ہاں. نیرج صاحب نے دو ڈالر کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سر آپ کا آئی سر نان ڈیولیزم اور مونوئزم یور پرسپیکٹو اچھا ٹھیک ہے تو آدم صاحب آپ کو پوچھ رہے کہ نان ڈیولیزم یا تو جسے مونوئزم کہا جاتا ہے اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے یہ نیرج صاحب کا جاننا ہے نیرج جی. صاحب دیکھیں اگر آپ صرف اور صرف جوڈائزم کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ دو کو تو مانتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کرسچینٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ تین کو مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں تین ایک میں ٹھیک ہے جس طریقے سے I don't know there is one particular ideology of as well جو کہتے ہیں سارے بھگوان مل کے ایک ہے unity into one so I don't know آپ کہنا کیا جا رہے ہیں لائک مجھے ابھی تک آپ کا کوشچن کا مدعا سمجھ نہیں آیا so monotheism is not about absolute monotheism term Islam جو ٹرمنالوجی نکالتا ہے وہ نکالتا ہے ایبسلیوٹ کی اللہ تھا اکیلا تھا ٹرم نکالتا ہے قرآن کے اندر نہیں ہے حدیثوں کے اندر نہیں ہے میں بار بار بولتا ہوں قرآن اور حدیثوں میں یہ بات نہیں ہے قرآن اور حدیث سے بات ثابت نہیں ہے لیکن اسلامک مسلمان جو ہیں وہ ایک ٹرمنالوجی نکالتے ہیں اللہ تھا اکیلا تھا دنیا بنائی اکیلے نے اور اکیلا تھا اور اکیلا ہی ہے پرابلم اس چیز کے اندر یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے there was a absolute one as in one as in really really one لیکن اس کا مطلب ہے کہ دین پھر وہ مجبور تھا پھر وہ مجبور تھا مجبور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں جن ایٹریبیوٹس کے لیے کسی اور کا ہونا ضروری ہے تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے مزید کریٹ کرنے کی تاکہ وہ اپنی خواہشات کو اور نفس کو پورا کر سکے اور اس کے اوپر میں نے دو ایک دفعہ ڈبیٹ میں بات کی بھی ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے ایسا پاسبل نہیں ہے اکیلا بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو اللہ بیسیکلی پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ وہ ہیومنس کو کریٹ کرے جی سر آگے چلتے جی، میں ایسی مونتزم جی کو بلیو نہیں کرتا جی, جی، آکاش کی صاحب نے چالیس روپے کا سپر کانٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سر آپ کا مونوزم اور بریکٹ میں Advaita is equal to soul and God دو ڈالر کا کانٹریبیوشن دیا آدم جائے گا تو پپی ہی پپی ہی بھیجوں گا آدم گائے گا تو پپی پپی بھیجوں گا آپ سے کچھ سننا چاہتے ہو اب میں نے گانا ہی نہیں کبھی زندگی میں نہیں کبھی گاؤں گا <laughs> گورو کمار صاحب نے دو سو روپے کا کانٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سر آپ کا in short dualism God and creation are two different entities and non-dualism is that nothing except God exists. In short dualism is God and creations in dual God and creation God and creations میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں non dualism is that nothing except God exist نہیں دیٹ اچھا یعنی کہ پھر اس کے حساب سے پھر ہر کوئی خدا ہو گیا because nothing except God exist then everyone is God I don't believe in that everyone is not God میرے بلیف پہ جائیں گے تو I don't believe in that جی۔, جی یہ کافی ڈاکٹر ذاکر نائک چالیس روپے کا کنٹریبیوشن دیا سر نے بہت شکریہ ذاکر نائک کی طرف سے سائل اور آدم بھائی کو پپی اور ذاکر نائک کی پپی خود لے ہمیں کو دے رہے سالے اتنے جی، داڑھی والا کتا مہان باندر کی پپی دے رہا خود لے ہمیں نہ دے گستاخی ہو گئی گستاخی گستاخی فل گستاخی بھائی وہ ذاکر نائک نہیں جوکر نالائک ہے وہ ارے جو بھی ہو یار اس کی جی۔ شکل تو ایک ہی ہے نا بے شک بے شک اور ویمل نائک صاحب نے چالیس روپے کا کانٹریبیوشن دیا سپر چیٹ بہت شکریہ ویمل صاحب کا بھاؤ میرے چیٹ میں گالی نہیں لکھا تھا ارے ویمل بھائی وہ میں گالی کیوں نہیں آپ پرائیویٹ میں کرو یہاں پہ کیا فیملیز اور لوگ دیکھتے تو اس لیے تھوڑا اوائڈ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں سوری بعد میں بات کرتے ہیں اپن بنداس پی آر گیمنگ سر نے چالیس روپے کا سپر چیٹ کانٹریبیوشن دیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا بھائی گانا سن کے میری ماں مر گئی اللہ قوت ان <laughs> میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کا <laughs> دیا بہت شکریہ سر آپ سب بتاتا ہے جتنا سچ بول دو وہ مینٹل ہے بھائی مینٹل ہی رہے گا بے شک ایک مسل عبد صاحب نے four point four nine pound کا کنٹریبیوشن دیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا secular people of tendency like chicken supporting fox and expect fox not to hurt اور abuse them on basis of Islamic ideology that's my point اور وہ انہوں نے ثابت کر دیا خود بھی ڈر رہے تھے وہ تو پھر نہیں سر کبیر بھائی آئے کیا بات ہے کبیر صاحب نے چار سو روپئے کا سپر ریٹ کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ کبیر سر آپ کا who had living relation with Aftab, different audiology can't mix fox chicken. بہترین ہو گیا but they don't that is how and I am seriously اور ہتیش دیسائی صاحب نے فور فورٹی نائن روپیز کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ سر آپ کا مائی daughter wanted to marry Muslim I showed her cases of Hindu girls married with Muslim now she is marrying Punjabi Punjabi تو سر ایک علاقے کا نام ہے اچھا، نا نہیں نہیں پنجابی مطلب وہ ابھی تو مطلب کوئی پنجاب کو کوئی پنجابی مونا پنجابی جیسا کوئی رہیں گے تو ان سے ابھی شادی کر رہا ہے بیسکلی ہندو پنجابی سکھ پنجابی ہوتے ہیں نا بھائی ایسا جی جی جی اوپن اور صاحب نے 10 ڈالر کا کنٹریبیوشن دیا ہلو بردر کہنا ہے thank you so very much and selfie don too دوبارہ آئے ہیں ایڈم کی چیسٹ پہ پپی حد ہو گئی یار سیریسلی ساحل تک رہے نا میرے تک کیوں آ رہا ہے بھائی ساحل تک رہا ہے <laughs> یار تمہیں ساحل تک رہنا میرے پہ نہیں آنے کا نکل گیا نکل گیا وہ نکل گیا لیاقت علی جڑے ہیں ان سے پہلے آخری سپر چیٹ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں Sahil sir Adam sir big fan of yours and you are real heroes thank you so much dream girl ji بہت بہت دھنیہ واد آپ کا اپریشیٹ جی لیاقت صاحب مسلمان ہیں آپ کہ نان مسلم ہیں ہاں یوٹیوب جی۔ بند کر دیں یوٹیوب بند کر دیں مومن ہیں آپ ہاں مومن ہے ہلو آواز آ رہی ہے یوٹیوب بند کر دیں ہاں جی بولیے ایک منٹ یوٹیوب ستیش داس آپ کو کتنے دس دفعہ کسی نے نکالا ہے آپ پھر آ جاتے ہیں بھائی ستیش صاحب آپ مسلمان ہیں نہیں کیوں تنگ کر رہے ہیں بھائی بلاک کروں آپ کو جب میں پھر نان مومن سٹریم کروں گا آپ جڑ نہیں سکیں گے جی لیا کے یو یوٹیوب بند کیا لیاقت بھائی بات کیسی ہے آپ کے دوسرے ٹیب میں یوٹیوب کھولا ہے تو یوٹیوب بند کرو صرف بولو بولو جناب بولو آواز آ رہی لیاقت بھائی آپ کو وہ دیکھیں ایک اور بھائی آیا کہتا ہے ایڈم بھیگے ہونٹ تیرے پیاسا دل میرا لگے اب رسا مجھے تن تیرا یہ کون ہے شیر البریا شیر البریا صاحب اللہ یہ آپ کو عقل دے ہماری ہم سے نہیں آ سکتی ایڈم کے چاہنے والے بہت بڑھ رہے ہیں جی بالکل بڑھ رہے ہیں بہت بہت دھنیہ واد sir open right thank you so much please continue sir کہتے ہیں اند مندھا جس نے کی ہمارے نبی ایڈم ابو جی کی توہین اس کے نبی کی منہ پہ ساحل چاچو کی وہ کی تھا فیضان جی رہے what opinion about horse and Ghalib sir horse این غالب کے چینل پہ دیکھیے ہم ان کے چینل پہ بھی نہیں جاتے یہ پڑھیے سر ساحل بھائی اند مند جس نے کی ہمارے نبی ایڈم ابو جی کی توہین اس کے نبی کے منہ پہ ساحل چاچو کے وہ سمجھ جاؤ مومنو ارے یہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہے بھائی اچھا ہوا یہ سننے سے پہلے میں بہرا ہو گیا بہرے میں نا اندھے تو نہیں ہوئے لکھا ہوا لکھا ہوا تم نے پڑھ لیا <laughs> ایڈم کی چیس پہ پپی والے بھائی ویکسنگ کر لیں گے <laughs> نہیں میں ویکسنگ نہیں کراتا سوری میں نہیں ویکسنگ کراتا ابو بکر صدیق صاحب جڑ گئے ہمارے پاس ہلو جی کیا حال چال ہیں سب کے ٹھیک ٹھاک آواز آ رہی ہے میری جی جی، ابھی تک مومن ہے آپ آواز آ رہی ہے آ رہی ہے سر ابھی تک مومن ہے آپ یا میں نے نیا گیت بنایا تھا وہ پچھلے ہفتے بھی سنایا تھا تو تو وہ تھوڑا سا سن لو اب یہ مدرسوں کا ذکر بہت ہو رہا تھا میں جوائن ہو رہا چاہ رہا تھا اس وقت لیکن ہو نہیں پایا مدرسے کے اوپر میں نے مدرسے کے اوپر ایک گیت تازہ بنایا ہے بالکل آپ نے سنا دیا تھا نا لاسٹ ہفتے نہیں نہیں وہ وہ تو وہ تھا وہ دوسرا تھا وہ وہ تو پڑھتے پڑھتے تھا وہ پڑھتے یہ دوسرا بنایا ہے یہ ارمان فلم کے اوپر وحید مراد کی ارمان فلم اس کی اس کے اس کے گانے کے اوپر بنایا ہے میں نے بغیر میوزک کے 30 سیکنڈ جلدی سے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے اتنا ہی بڑا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے بھی نہیں بول دینا بول رہا ہوں نا شروع کر رہا ہوں لکھا ہو سامنے اب یہ جو گانا شروع ہوتا ہے مدر سے نہ جانا وہاں مولوی تم کو گھوڑی بنا کر سواری کریں گے مدر سے نہ جانا جو دیکھے ہیں تم نے حوروں کے سپنے نکل آؤ ورنہ گے جنت کا لالچ دلایا ہے تم کو ملوں کے بھرم میں تم آ گئے ہو بچانی ہے عزت تمہیں اب ذرا بھی تو بس لوٹ آؤ ہم اتنا کہیں گے مدر سے نہ جانا کوئی بات نہیں بحری آپ ہو جائیں گی بہت جلدی ٹینشن نہ لیں انڈیا جی کہہ رہی ہے ایڈم تو بال والا نکلا انل کپور نکلا ارے نہیں تو استغفر اللہ ریچ نہ بناؤ مجھے انل کپور ریچ ہے ریچ ریچ نہیں ہوں میں بھالو نہیں ہوں میں ٹھیک ہے بال ہے مردانہ بال ہے بھالو نہیں ہوں میں انیل کپور سے ملا رہی ہے اچھا، مطلب گنے جی چنے چار پانچ بال ایسا بولنے کا آپ کو نہیں اتنے کم بھی نہیں ہے لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں ہے کہ ریچ بن جاؤں اس کے آگے کا میسج نہیں دیکھا تو نے لیکن ابھی پہلے یہ پڑھ لیں شفی ججا کا کیا ہوا پتہ نہیں سر شفی ججا گئے بائے <laughs> بائے ٹاٹا شفی چیچا کی ساری ڈیٹیلز میرے پاس آ گئی ہے شفی چیچا کہاں رہتے ہیں کہاں کام کرتے تھے کیا کرتے تھے ساری ڈیٹیلز آ گئی ہے میرے پاس بھائی وہ بہت خطرناک آدمی ہے وہ بہت خطرناک آدمی وہ دن سٹریم میں آیا بھائی ڈنگر ہے سالا بالکل کلون دھمکیاں دے رہے تھے اس دن ارے بولا میرے کو بھی یہ اسپیشلی آپ کے لیے ہے امت تیواری مولانا امت کے لیے روحان سنگھ جی آئے ہیں کہتے ہیں جب سے فلیٹ ارتھ سمد لگی ہے giga chad has no point جی وہ گیگا چد آیا تھا ایمٹ ٹینٹا کر کے چلا گیا تھا thank you so very much sir and then Modi 2024 ہاں وہ اسی لیے وہ ابھی مسلمانوں سے ووٹ لینے کے لیے اس نے اپنے اسٹیٹمنٹس کچھ بنائی ہیں نہیں very stupid statements Narendra Singh ji thank you so very much for four hundred super sticker appreciate it sir and then Rohan Singh ایک دو پھر آئے ارے Adam he was not seeing that you running his friend is running okay sir thank you sir بہت بہت شکریہ دھنیہ واد اپریشیٹ لمبر جیک روحان بھائی بس رن وے پہ ہائی اسپیڈ سے <laughs> کلیم کومنلی ہرڈ یار کیرلا ہو یا کچھ بھی ہو ہے ہند میں آدم ہند میں اترا تھا بائی دا وے آدم جو لفظ انہوں نے لیا وہ بھی انہوں نے اسٹوپٹ طریقے سے لیا دا ورڈ ادم آدام آدام ایک ہیبرو ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے منو جس کا مطلب ہوتا ہے ہیومن جب اسلام نے آدام لفظ کو ہیبرو کے اندر سے کھینچا یہودیوں کی کتاب میں سے نکالا اور اس کو آدم بنایا آدم کا مطلب انسان نہیں ہوتا لیکن ہیبرو زبان کے اندر اڈام جو لفظ ہے it means human by default ادام in the beginning Elohim created ادام ادام جو ہے ایڈم نہیں ایڈم انگلش کا ورڈ ادام جو ہیبرو کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہی ہیومن ہوتا ہے جو کہ جو کہ سنسکرت میں منو ہے سو یو امیجن کہ مسلمانوں نے جب چوری کیا چوری کا مال انہوں نے چوری کے مال کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا چوری کیسے کرنا ہے محمد کو چوری کا پتہ نہیں تھا چوری کیسے کرنی ہے that's how stupid it is اور ایڈم بھائی اور ایک بات ہے یہودیوں کی زمین چھڑائی یہودیوں کا مذہب چھڑایا یہودیوں کی زبان چھڑائی یہودیوں کے پیغمبر چھڑائے سب یہودی کو چھڑایا بھائی خود صرف ہاں۔ شاورما اور ہوموس دو تین چیز بنائے بھائی خود اور پھر اس کے بعد یہودی سب سے برے <laughs> سب سے برے کار چلاتے فیس بک یوز کرتے مائکروسافٹ یوز کرتے سب لائٹ سب یوز کرتے نا گدے پہ جاؤ نا گدھے گدے کے اوپر کھدے کے کھجور مشین بھی ہاں، بولتے نا نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو ان لوگوں نے نقل تو کر لی لیکن عقل نہیں لگائی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے سبحان اللہ ہر چیز اسلام میں چوری کا مال ہے ہر چیز کوئی چیز جو ہے نا ایسی نہیں چوری کا مال نہ ہو ہاں ہے رنڈیا بناؤ ملکل یمین بناؤ محمد جتنی مرضی بیویاں لے لو محمد جتنی مرضی عورتوں کو ہبا کر لو یہ یہ لڑائی یہ یہ چوری کا مال نہیں یہ پکا ان کا اپنا مال ہے <laughs> سیلفی چچا بھائی یہ کوئی پڑھ لے یار شفی چچا انڈین صاحب نے سو روپے کا کنٹریبیوشن دیا بہت شکریہ آپ کا شفی چچا بھی دادی کے بھی داڑی کے بال داڑی کے بال آدم آدم سے لے کے گیا ہے اب آدم نے کہاں سے کہاں سے نکال کے دیے وہ آدم ہی بتائے گا <laughs> <laughs> Islam Islam can only full secular person Jai Hind thank you so much express لب عبد الجی اور انانومس جی نے 1000 روپیز کا سپر سٹیکر دیا تھا نمستے ایڈم بھائی اینڈ سائل بھائی thank you so much Sandeep Singh ji آئے ہیں ہمارے پاس رن ٹائم پہ سائل بھائی اینڈ ایڈم بھائی are like good cop bad cop love you dude Munna بھائی اسٹیٹمنٹ لائک ہنڈریڈ سنار کی ایک لوبار کی لوبار نہیں ہوتا لوہار ہوتا آئی تھنک یہ لوبار کہاں سے لوہار ہوتا ہے تو یار یہ تو ہمارے سپر چیٹس تھے یار آج کی اسٹریم کا میرے خیال میں سمری دے دوں اگر کوئی مسلم نہیں ہے جلیبی میں نیچے کوئی مسلم نظر آ رہا ہے میں ذرا اسکرین کے آگے نہیں ہوں اس وقت ایک ہی ہے لیاقت علی ہے والا تو نہیں ہے دیکھ لینا یار لیاقت علی گالی والا بندہ ذرا دھیان سے لے لے اگر وہ گالی والا نہیں ہے تو لے لے میں ذرا ابھی سٹریم پہ ہٹا ہوں آپ کنٹرول کریں گے ارے لیاقت علی وہی ابھی جو ایکو آ رہا تھا وہی ہے نا اچھا اچھا لے لے لے لے لے لے لے بھائی کو لے لے ہیلو لیاقت بھائی آج آج آج آپ آپ آپ کے کے اوپر اوپر مسعود گریٹ ہاں؟ کر رہا مومن کو گریٹ کر رہا یا ڈرا رہا بھائی نہیں آج یہ لیاقت علی بھائی پہ نا اللہ کیا بولتے مہربان نہیں ہے ان کا آواز ٹھیک سے لے آ رہا ہے عابد ہاں، آپ نے جو دو سٹریم کری نا پچھلی اور مومنوں کو یہ چیلنج کرو اس کو میوٹ کرو سننے نہیں آ رہا شیطان ان کے مائک میں پادرا ہے میرے کو لگتا ہے ان کو نکالو یا میوٹ کرو تھوڑے دیر ہاں نہیں ہاں، آپ نے جو دو ہاں دو سٹریم کری تھی نا یہ مومنوں کو انعام کے لیے اس کا ایک ہاں۔ میم ملا اچھا میں چلاتا ہوں دیکھو ذرا روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے کل جیتیں گے پرسوں جیتیں گے روز ہارتے ہیں میں اور ساحل بھائی کیا کل ہی ڈسکس کر رہے تھے ساحل بھائی حامد بھائی سے بہت بھاری بھاری میم لاتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہاں۔ حامد بھائی میم کی دکان ہے بھائی پھر سے پھر سے چلاؤ یار پھر سے چلاؤ یہ والا بھاری تھا روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے کل جیتیں گے پرسوں جیتیں گے روز ہارتے ہیں ارے آدم بھائی میں ذرا الوداع لیتا ہوں چلو آدم بھائی oh، ہمارے مسلم جڑا ہے اور سمیر خان جڑا مسلم Sameer Khan are you Muslim ابھی ابھی جسٹ جڑا ہوں تو بندہ بول رہا تھا یہودیوں کی زمین چوری کی ہے کون سی زمین بھائی میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا اسرائیل کس کی زمین تھی وہ یہودیوں سے لیے مسلمان نے نہیں تو کس سے لیے آم سے پیڑ سے توڑ کے لائیے کس سے لیے تو بتا دے بھائی تجھے ڈر جانتے تو بول دے کس سے لیے یہودیوں سے ارے جھوٹ تھوڑا کم جھوٹ بول سلطان صلاح الدین یا عمر فاروق یہودی اس وقت سے فلسطین میں عمر فاروق نے جب سب سے پہلے اٹیک کیا تھا جروسلم کے اوپر تو وہ کس کے پاس تھا اس وقت کس کے پاس تھا میرے بابا بول دے کس کا تھا بتائیے اس وقت کون تھا فلسطین میں آپ بولو نا کون تھا سر بتائیے آپ آپ میں نے بتا دیا اب آپ بتا دیں نہیں آپ تو بول رہے یہودی تھے آپ بول رہے یہودی تھے کون تھے نہیں نہیں آپ بولو نا آپ بول رہے یہودی تھے بولا تو ہے اور کیا لکھ کے دوں سلے اوکے اوکے برو یہاں میں بھی مان لیتا ہوں تمہاری وجہ سے جھوٹے انسان یہودی تھے اتنا جانتے نہیں آ جاتے ہسٹری میں بیٹھتے پڑھے لکھے جاہل نہیں نہیں ساری دنیا کو ہوں دو ہزار سال پہلے عیسائیوں نے تھپڑ مار مار کے ایک ایک یہودیوں کو باہر نکالا تھا فلسطین سے اس کے بعد ایک بھی یہودی فلسطین میں نہیں بچے تھے اس کے بعد وہاں پہ کرسچین تھے آپ نے کہا آپ نے کہا دو ہزار سال جی، جی۔ پہلے کرسچنوں نے ایک ایک یہودی کو تھپڑ مار کے باہر نکالا ایک بھی ہاں۔ ہسٹوریکل ریفرنس دے دیں پلیز جائیں ختم اچھا، ختم ابھی اسٹریم بند کروں گا بھائی ابھی کے ابھی اسٹریم بند کروں گا ایک بھی ایک بھی ہسٹری کا ریفرنس دے دیں اس چیز کے اوپر آپ نے کو یہ دکھا دے آپ نے کوئی بھائی اچھا، ختم ہو گئی بات بھائی آپ ریفرنس دے دیں آپ جی۔ اپنے کلیم کو ریفرنس دے دیں کلیم کا ریفرنس عیسائیوں نے نہیں نکالا تھا عیسائیوں نے نہیں نکالا آپ نے جو بولا ہے سر اس کا ریفرنس دے دیں پلیز عیسائیوں نے نکالا تھا کہ نہیں فلسطین تھا آپ یہ بتا میں نے کہا ہے جو آپ نے بولا ہے اس کا ایک بھی ہسٹری سے ریفرنس دے دیں پلیز اصل میں آپ لوگ کو اگر حقیقت بتا دو تو آپ لوگ کو چبنے لگتی آپ لوگ یہ چبنا کیا بھائی میں نے میں نے کہا بھائی حقیقت وہ ہوتی ہے جو لکھی ہو ہسٹوریکلی آپ مجھے ایک بھی ہسٹوریکل ایویڈنس دے دیں اس کا یہودیوں کو جتنا کرسچین نے تھپڑ تھپڑ مار کے جہاں دیکھو یہاں پہ مارے جوتے سے مارا ہیلو بھائی ہیلو عزت ماں حضرت مولانا مولانا محمد کے آخری چشم و چراغ میں نے جی۔ کہا آپ نے جو سٹینٹمنٹ بولی ہے اس کا مجھے ایک بھی ریفرنس دے دیں پلیز کسی بھی ہسٹوریکل بک سے آپ بھی مجھے آپ بھی مجھے یہ دے دیں کہ مسلم نے یہودیوں سے لیے فلسطین آپ بھی مجھے دکھا دیں اب بات ختم ہو گئی نا رنڈی ہونا ختم اب آگے چلیں آپ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے بکواس کر رہے تھے آپ اب آگے مجھے یہ بتائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں اب آپ مجھے توحید کے اوپر بات کر دیں آج آج مطلب ایک بات میں کلیئر کر لوں کلیئر نہیں ہوتا کلیئر وہ ہوتا ہے جس کا آپ کلیئر وہ چیز ہوتی ہے جس کا آپ ریفرنس دے سکیں آپ نے ریفرنس دی دیا بات ختم اب ہم آگے چلتے ہیں آپ مجھے آپ مجھے بتا دیں I don't care man I don't care توحید پہ بات کریں گے جب تک آپ پرانی بات کا ریفرنس نہیں دیں گے ہم اس جگہ پہ آگے نہیں چلیں گے اب آپ مجھے توحید پہ بات کریں جی توحید پہ بات کریں آپ کا نکال دو نکال دو بھائی کوئی بات نہیں میں ایک بات بول کے کلیئر کر بات کریں تو میں آپ کی بات سنتا ہوں آپ کو موقع دیتا ہوں توحید بتائیں یہ بات میں کلیئر کر لوں گا اس کے بعد آپ توحید پہ ایک گھنٹہ میرے بات کریں میں جواب دوں گا لیکن یہ بات کریں یہ بات میں جو ایک بات کلیئر میں ایک دو منٹ آدھا منٹ بھی نہیں لگے دس سیکنڈ بھی نہیں لگے گا میں نے آپ کو ایک سیکنڈ نہیں دینا توحید پہ بات کریں میرے کو نکال دینا پھر کیوں کر بیٹھا رہا پہلے میں یہ بات بولوں گا اس کے بعد توحید پہ بات کروں گا خود نکال لو okay bye tata get lost there you go جی لیاقت علی آئیے سر جی لیاقت صاحب بولیے بولیے سر یار یہ بلوٹوتھ والا ہیڈ فون اتار دو بھائی ہیلو یار اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے سوگن اللہ اللہ کی اللہ کی عبادت کرے نمازیں پڑھے سجدے کرے سلامے کرے سر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے سر اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا بے یارو مددگار بے یارو مددگار چھوڑ دیا اللہ نے آپ کو گئی ختم ٹاٹا بائے بائے ختم bye bye tata good bye گیا لیاقت بھائی گیا ٹاٹا بائے بائے اوکے بند کرتے ہیں بچے آ رہے ہیں سلے کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے آئیں سر آپ لوگوں کو میں فائل فائل فائل حجے دیتا ہوں تاکہ ہم آج کی اسٹریم کو ختم کریں اب جو میں بتانے لگا ہوں نا میں اگلے تھرٹی منٹس کے اندر پوری سمری پریزنٹ کروں گا اس چیز کو سمجھیے گا اگر آپ سمجھ گئے اسلام کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر آیا بڑے سے بڑا آپ اس کو آنسر دے سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس چیز کی میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر جواب ہوا تو میرے پاس آ جانا کل ہو اللہ احد اللہ نے یہاں پہ واحد کا ورڈ یوز نہیں کیا عربی کے اندر لفظ آتا ہے واحد جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹھیک ہے یہاں پہ اللہ نے احد کا ورڈ یوز کیا قرآن کے اندر ملٹیپل مقامات کے اوپر اللہ نے احد کا ورڈ یوز کیا ہے for example ninety chapter number ninety کی ورس نمبر فائیو جو کہ میں نے ابھی ایک دو دفعہ دکھائی بھی ہے لیکن دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس میں احد کا مطلب کیا آیا اینی ون اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کہیں بھی دیکھیں گے اینی ون کے بغیر دی ون جب بھی لگائیں گے آپ اس کی ٹرانسلیشن بنا ہی نہیں سکتے چیپٹر نمبر نائنٹی کی دو ورسز چھوڑ دو پانچ کے بعد سات آتی ہے سات میں بھی چلے جاؤ وہاں پہ بھی یہی کہانی ہے کہ احد کے لیے آپ کو اینی ون ہی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ لوگ کہیں گے یار اینڈ میں دو چشمی ہیں دو چشمی پیش ہے ڈبل زبر نہیں ہے تو چیپٹر فائیو کے اندر ڈبل زبر تھی لیکن کوئی بات نہیں ہم ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں کے اندر چلے جاتے ہیں اگر ہم ایٹی نائن کی بھی یہی سین ہے اب یہاں پہ آپ کا کیا ہو گیا ڈبل پیش آئی یہ بھی اینی ون کے اندر مزے میں آئے گا اگر ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں ہم بہتر کی بیس میں چلے جاتے ہیں بہتر کی بیس میں چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی یہی نظر آئے گا کہ احد کا مطلب اینی ون ہی بنتا ہے احدن یہ اب آپ کے پاس ڈبل زبر آ گیا جو کہ کل ہو اللہ وہ احد کے اندر آتا ہے یہاں پہ بھی اینی ون ہے اے نبی کہو میں تو اپنے آپ کو پکارتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈراتا کسی کو not any one any one کو احد بیسیکلی سنگولر ون واحد کو کبھی ظاہر ہی نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہم نے آیت کے بیچ میں ہونی چاہیے یا آیت کے اینے میں دکھائیے آیت کے بیچ میں احد آنا چاہیے تو اینی ون نہیں بنتا یہ دیکھیں احد اینی ون ٹھیک ہے پھر ونس اگین اللہ any one any one any one کوئی کوئی اینی ون من اللہ احدن اینی ون اس کے بعد آپ کو ایک اور مڈل کی آیت دکھا رہا ہوں 1181 کے اندر اللہ میاں آپ کو یہی فرما رہا ہے basically any one any one یہ دیکھیں پھر احد آیا بیچ کے اندر ٹھیک ہے احد احد بیچ کے اندر any one of you any one of you احد جس بھی جگہ قرآن میں یوز ہوا ہے وہ اینی ون کے لیے یوز ہوا ہے کسی کوئی سنگولر دی ون کے لیے یوز نہیں ہوا لیکن قرآن میں نمبر کے اندر واحد جگہ ہے جہاں پہ آہد کو یہ لوگ اینی ون کرتے ہیں اینی ون ون بنتا بنتا ہی ہی نہیں نہیں دی واحد ایون ایک سو بارہ کی آخری آیت کے اندر اگر آپ چلے جائیں آخری آیت کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو عہد لکھا ہوا ہے وہ بھی اینی ون کے طور پہ ہے اینی کے طور پہ ہے خالی دی ون کے طور پہ نہیں ہے اسلامک مونتھیزم کے لیے جو واحد قرآن کی آیت یہ لوگ دیتے ہیں کلو اللہ احد it is stupid it is idiotic it is the most stupid thing ever in the history of stupid things میں نے آج سے دو سال پہلے اپنے انگریزی چینل کے اوپر اس کے اوپر ڈبیٹس بھی کی ہوئی ہیں اور ویڈیو بھی نہیں نومبر سولہ دو ہزار بیس کو نومبر سولہ دو ہزار بیس کو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی صرف اور صرف اٹھارہ منٹ کی ویڈیو ہے اگر کسی کو شارٹ ویڈیو سینڈ کرنی ہے انگلش میں تو بھیج سکتا ہے ہے ہے اے اے ایچ دی احد ان قرآن یہ میری نہیں شارٹ ویڈیو ہے نومبر سولہ دو ہزار بیس ٹھیک ہے آج سے دو سال پہلے میں نے اس کے اوپر یہ حجت رکھ دی تھی اس کے بعد میرے پاس پاکستان انڈیا سے باہر دو لوگوں نے آ کے ڈبیٹ کی ابو سائرس کے ساتھ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی ابو سائرس ڈبیٹ نمبر تھری اگر آپ وہ لوگ دیکھیں گے تو اس ٹاپک کے اوپر کمپلیٹ ڈبیٹ ہوئی ہے اس وقت ایک بھی بندہ نہیں آیا جس نے اس لیول تک آ کے میرے ساتھ ڈبیٹ کی ہو پاکستان انڈیا میں ٹیلنٹ کی اتنی کمی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں یہاں پہ ایک حجت آتی ہے چند ایک اسکالر کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو واحد ہے نا وہ سنگولر واحد کے طور پہ اللہ قرآن میں اپنے لیے یوز نہیں کر سکتا فار ایگزامپل چیپٹر نمبر سولہ کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ میاں یوز کر رہا ہے الہ واحد الہ واحد الہ گاڈ کو کہتے ہیں خداؤں کو کہتے ہیں الہ واحد لیکن جیسا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا اللہ واحد کا ورڈ قرآن میں یوز کر رہا ہے قرآن میں یوز کر رہا ہے اور ابو سائرس نے یہی مجھے ایک ڈبیٹ میں کہا تھا کہ الہ کے لیے واحد کا ورڈ یوز ہوگا کبھی اللہ کے لیے واحد کا ورڈ یوز نہیں ہوگا میں نے اسے کہا تھا تم اسٹوپڈ ہو تمہیں قرآن کا نہیں پتا کیونکہ قرآن یوز کرتا ہے قرآن چیپٹر نمبر 38 آیت نمبر 65 کے اندر قرآن واحد کا ورڈ اللہ کے لیے یوز کر رہا ہے یہ دیکھو من الہ اللہ ہو الواحد اللہ ہو الواحد الواحد دی ون ال کا مطلب ہوتا ہے دی واحد کا مطلب ہوتا ہے ون اصل میں سورت نمبر ایک سو بارہ کے اندر اللہ کو لکھنا چاہیے تھا کل اللہ الواحد یہ والا لفظ آنا چاہیے تھا اگر قرآن مونوتھیسٹک سنگولر ہے اگر قرآن کا اللہ مونوتھیسٹک سنگولر ہے تو قرآن کی سورہ اخلاص چیپٹر نمبر ایک سو بارہ کے اندر اللہ الواحد آنا چاہیے تھا جیسا کہ یہاں پہ آپ کی اسکرین اس وقت لکھا ہوا ہے یہ قرآن چیپٹر نمبر تھرٹی ایٹ کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے ملا مولوی بکواس کرتے ہیں انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے جھوٹ بولتے ہیں نہیں پڑھا ہوا تو انہیں پتا نہیں ہے اللہ الواحد ایک اور جگہ پہ یوز کرتا ہے یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن چیپٹر فورٹی کی آیت نمبر سولہ کے اندر اللہ کیا کہتا ہے اللہ للہ الواحد دیون الواحد کا مطلب ہے دیون احد کا مطلب دی ون نہیں ہے احد کہاں سے آیا احد کو احد کہاں سے آیا احد آیا جب محمد نے چوری کیا ڈٹرانمی سکس فور کو میں ڈٹرانمی سکس فور کی انٹرلینئر کھولتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو پتا لگے گا کہ محمد نے چوری کیا سما الوہینو یہوے احد محمد نے چوری کا مال جب چوری کیا تو اسے پتا نہیں لگا وہ کیا چوری کر رہا ہے یہ دیکھیے آپ کے سامنے آتا ہے سما S E M A right سے لیفٹ پڑھیں گے ہم سما یزرا e اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے چوری کا مال احاد احاد احاد جو ہے ہیبرو سے چوری کیا ہیبرو میں احاد کا مطلب سنگولر ون نہیں ہوتا یونیفائڈ انٹو ون ہوتا ہے لیکن احد ان عربک کے اندر یونیفائڈ انٹو ون نہیں ہے احد ان عربک کا مطلب ہوتا ہے اینی ون اینی آف کوئی سا ان میں سے کوئی یہ احاد ہوتا ہے احد ان ہیبرو کا مطلب ہوتا ہے یونیفائڈ انٹو ون کیوں یہ پیس... کیوں آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ یہی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جینیسس کی چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر ایٹ کے اندر ٹو کی آیت نمبر ایٹ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے جب دو ایک مرد اور ایک عورت آپس میں شادی کرتے ہیں تو وہ احاد ہو جاتے ہیں یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پہ پھر احاد آئے گا there for man leave his father and his mother and joins to his wife and they shall become they shall become احاد ای ایچ اے ڈی احاد یونیفائڈ ون فلش ون ایک انگلش کا ورڈ ہے جس کو یوزلی ون فلش لکھا جاتا ہے جب ایک مرد اپنے باپ کو اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک جسم ہو جاتا ہے کیا مرد اور عورت ایک جسم ہوتے ہیں نہیں ہوتے نہیں ہوتے وہ یونیفائڈ ہوتے ہیں انٹو ون فلیش احاد کا ورڈ جو ہے وہ یونیفیکیشن کے لیے یوز ہوا ہوا ہیبرو کے اندر ہیبرو کے اندر یونیفیکیشن کے لیے محمد نے جب چوری کیا یہودی اپنی زبان سے ہر وقت بولتے ہیں بار بار بولتے ہیں سما یزائیل ایدنائے احاد محمد نے وہ لفظ سنا ہوا تھا اب سما یزرائیل کو بیچ میں سے نکال دو جب سما یزرائیل کو بیچ میں سے نکال دو تو پیچھے کیا جاتا ہے سنو کل تمہارا جو خدا ہے جس کا نام یہ ہوا ہے وہ احاد ہے وہ چیز محمد نے قرآن میں کاپی کر کے کہہ دیا کہو وہ جو اللہ ہے ہو اللہ کہو وہ جو اللہ ہے ہو اللہ وہ احاد ہے یونیفائڈ انٹو ون ہے محمد نے یہودیوں کے لفظوں کو کاپی کیا لیکن جب محمد نے یہودیوں کے لفظوں کو کاپی کیا تو یہودی اپنے خدا کو الوہیم مانتے ہیں الوہیم کا جو ہیبرو کا لفظ ہے وہ پرولر ہے الوہ نہیں کہتے وہ الوہیم کہتے ہیں یہودی اپنے خدا کو ایلوہیم کہتے ہیں ایلوہا نہیں کہتے ایلوہ نہیں کہتے ایلوہ ٹو ہوتے ہیں ایل, ایل ہوتا ہے ایلوہیم تھری یا تھری سے زیادہ ہوتے ہیں یہودی اپنے خدا کو ایلوہیم مانتے ہیں کہ وہ more than three personalities three یا مور دین تھری پرسنالٹیز میں ایک ہی وقت میں ہوتا ہے اور ہے یہ چیز یہودی بھی مانتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ دیکھو وہ ان کا خدا احاد ہو سکتا ہے اور ہے اللہ اگر سنگولر ہے تو وہ احاد نہیں ہو سکتا اگر ہم احاد کی ہیبرو ٹرانسلیشن کو بھی لے لیں اگر ہم احاد کو ہیبرو ٹرانسلیشن میں نہیں لیتے تو یہ جو آیت ہے یہ آیت انکمپلیٹ ہے احاد کس چیز کا احد کل ہو اللہ ہونا چاہیے اللہ خداؤں میں سے ایک خدا ہے there is a missing this is the problem basic problem of Islam جب اسلام چیزوں کو چوری کرتا ہے دوسرے مذاہب میں سے اسلام جب چیزوں کو چوری کرتا ہے دوسرے مذاہب میں سے تو this problem occurs at the same time اگر ہم دیکھیں تو دیر از اے پرٹیکولر پیپل جو کہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی آیت ایسی نہیں ہونی چاہیے قرآن کی آیت ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ میں بول رہا ہوں اگر ہم دیکھیں ڈفرنٹ ورژن آف قرآن کے اندر میں نے اس چیز کو دکھایا ہوا تھا کہ سورہ اخلاص کی ایک ٹرانسلیشن ایک ٹرانسلیشن نہیں ایک طریقہ لکھنے کا جو ہے وہ ایسا ہے جو کہ ہماری اس بات کو پورا کرتا ہے سورہ اخلاص میں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے آپ کے سامنے آتا ہے کہ ایک طریقے سے اس کو بولنے کے لیے ہے وکرا اللہ الواحد السمد الواحد یہاں پہ الواحد آ گیا سب سے نیچے دیکھیے الواحد یہ دیکھیے خشیم نے کہا کہ کل ہو اللہ الواحد و کرا عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ربی بن خشیم و کیا کہتا ہے کل ہو اللہ الواحد یہ ایک ایسی کرا ہے جو کہ اللہ کو دی ون بناتا ہے کل ہو اللہ الواحد یہ جو میں نے آپ کو لاسٹ کی تھی اس کے اندر میں دکھایا تھا ڈفرنٹ قرآن کسی ایک قرآن کے ورژن میں الواحد لکھا ہوا ہے لیکن وہ والا ورژن اسلام نے ایکسپٹ نہیں کیا اس ورژن آف قرآن کو اسلام نے چلایا نہیں ہے الواحد کا مطلب ہوتا ہے دیون اور ایک ریب کی کرا کے اندر الواحد ہے کس نے لکھی ہے عمر بن الخطاب نے کہاں پہ ہے وہ نو ہیز اٹ سو مسلمان جو میرے پچھلی لائف سٹریم میں آ کے بول رہے تھے کہ یہ والا قرآن تم جھوٹ بول رہے ہو یہ قرآن ہے ہی نہیں بھائی اگر قرآن میں یہ ہوتا تو آپ لوگوں کا مونوتھیسٹک ویو آف اللہ پروو ہوتا لیکن یہ والا قرآن آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہاں گیا کس کے پاس ہے کدھر ہے نہیں پتا ہمیں صرف اور صرف کتابوں میں نظر آتا ہے کہ کوئی ایک اس طرح کا قرآن کی کراط بھی تھی اور کہیں نہیں ہمیں نظر آتا اس وقت جو اٹھائیس قرآن ہمارے پاس ہے ان میں سے کسی کے اندر الواحد کا ورڈ نہیں لکھا ہوا اٹ مینس کہ محمد جو ہے جب وہ چوری کا مال یوز کر کے بول رہا تھا لوگوں نے اس کو ایکسپٹ بھی اگر کر لیا تو کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ عہد نہیں ہونا چاہیے وہ الواحد پڑھ رہے تھے لیکن الواحد لکھا نہیں گیا کبھی کے کبھی this is one of the basic basic problem of the توحید ان اسلام اس کے علاوہ میں نے آج آپ کو دکھایا تھا کہ قرآن کے اندر محمد کو مرتے مرتے محمد کو ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو ایکزالٹ کرنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو ایک ہائر ڈگری کے اوپر لے کے جانا ہے اس کے لیے قرآن میں آپ کے سامنے بتایا گیا نائن ون ٹوینٹی ایٹ کے اندر محمد نے دو نام اپنے دے دیے اپنے ساتھ لگا لیے جو کہ اللہ کے نام ہے علیکم بالمومنین رعوف الرحیم مومنوں کے لیے محمد رعف الرحیم ہے محمد مومنوں کے لیے رعوف الرحیم ہے اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مومنوں کے لیے رعف الرحیم ہے اللہ از رعوف الرحیم مومنوں کے لیے محمد از رعوف الرحیم مومنوں کے لیے پرابلم یہ ہے اللہ ہو سکتا ہے رعوف الرحیم کیونکہ اللہ اگر خدا ہے تو وہ اومنی پریزنٹ ہے محمد خدا نہیں ہے وہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے جب محمد مر گیا وہ رعوف الرحیم کیسے ہو سکتا ہے کسی کے لیے because he is dead he is dead in his grave اس کی ہڈیاں بھی گل سر چکی ہوئی ہیں وہ کسی کے لیے بھی رعوف الرحیم کیسے ہو سکتا ہے this is one of the basic fallacy رعوف الرحیم صرف وہ ہو سکتا ہے جو اومنی پریزنٹ ہے جو ہر وقت پریزنٹ ہے جس کی پریزنس ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہے محمد کو امب کا نہیں پایا تھا اس نے اپنے آپ کو ایکزالٹ کرنا تھا محمد نے جب کاپی کیا دسرانی لوگوں کی کرسچن لوگوں کی چیزوں کو جیزس ہے یہ آپ کو بائبل میں ملتا ہے وہاں سے اس نے اپنے آپ کو کاپی کرنے کی یہاں پہ کوشش کی محمد مر گیا کیونکہ جیزس جو ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا بولا وہ خدا بولا محمد تو خدا نہیں یہاں پہ محمد خدا بن گیا محمد خدا اگر بن گیا تو پھر جب محمد بولتا ہے کہ وہ آخرت میں موجود ہوگا لوگوں کو انٹرسیڈ کرے گا ان کو جنت میں ڈالے گا جس طرح رومن امپائر آیا تھا وہ بول رہا تھا پہلے کہ وہ کیسے وہ محمد کوئی نہیں ڈال سکتا جنت میں قرآن حدیثیں حدیثیں بتا بتا رہی رہی ہیں ہیں محمد انٹرسیڈ کرے گا اور لوگوں کو نکال کے جنت میں ڈالے گا لوگوں کو نکال کے جنت میں ڈالے گا کیسے ڈال دے گا لوگوں کو نکال کے جنت میں اگر محمد ہر وقت ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے اسی لیے there are certain Islamic scripture جو کہ اس چیز کو کہتے ہیں کچھ سیکس آف اسلام ہے جو اس چیز کو بولتے ہیں کہ محمد زندہ ہے مرا نہیں ہے باڈی لی ہے لیکن وہ زندہ ہے اور ہر کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور فرشتے اس تک ہر وقت چیزیں لے کے جا رہے ہیں مگر اتنی زیادہ مینٹل کیپیبلٹی کس کے پاس ہے جو کہ سب کچھ رکھ سکے صرف خدا کے پاس ناٹ ہیومن کے پاس اتنی مینٹل کیپیبلٹی نہیں ہے محمد مر کے بھی جیا ہوا ہے کیسے نو بڈی نوز دیٹ اس کے اوپر ایک اور مدعا ہے کسی اور دن کریں گے اس کے علاوہ محمد اتنا زبردست اپنے آپ کو اس نے ایکزالٹ کیا کہ اس نے کہا کہ وہ بڑی گناہوں کو اکبر سنوں کو ریپسٹ ریپسٹ چائلڈ ملسٹرس ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا جنم سے نکال کے بڑے گناہ کرنے والوں کو he will intercede for the major شرابیوں کو زانیوں کو جو دنیا میں چیز ہے اس کو نکال کے میں ڈالتا جائے گا صرف اور صرف مشرق بچ جائیں گے یہودی مشرق وہ جہنم میں بچیں گے عیسائی مشرق وہ جہنم میں رہیں گے ہندو مشرق جہنم میں رہیں گے ایتھیس مشرق جہنم میں رہیں گے ایگنوسٹک مشرق جہنم میں رہیں گے مسلمانوں نے دنیا میں جو بھی گنا کیا ہے محمد میجر سے میجر سن والے بندے کو میجر سے میجر گنا کرنے والے بندے کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا اور وہ تمام اسکالر جو ایک دوسرے کو مسلمانوں کو گالی دے دے تو کافر تو کافر تو کافر تو کافر تو کافر نہیں تو کافر نہیں تو کافر نہیں تو کافر محمد ان تمام سو کولڈ مسلم کافروں کو جنت میں ڈال دے گا eventually this is what Islamic are teaching میں بول رہا ہوں نہیں اسلام بول رہا ہے اس کے علاوہ محمد نے اپنے آپ کو سپلیکیشن کے اندر ایڈ کیا سپلیکیشن کہتے ہیں دعا کرنے کو اگر دعا میں محمد ایڈڈ ہے اگر دعا میں محمد ایڈڈ ہے گیم ختم ہو گئی ہے کہتے او اللہ I ask you and turn toward you by your prophet by your محمد مر چکا ہے محمد مر چکا ہے تو اس کے تھرو کیسے ہو سکتا ہے he is dead unless he is alive the prophet of mercy رحم کا نبی in dead turn to my lord by means of you تمہارے مین سے جو مرا ہوا ہے اس کے مین سے concerning this need of mind so that concerning this need of mind so that it can be resolved اللہ سے آپ انٹرسیڈ کروا رہے ہو محمد کے تھرو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ محمد کے تھرو اللہ کو انٹرسیڈ کروا رہے ہو اگر محمد زندہ نہیں ہے تو یہ دعا آپ پڑھ ہی نہیں سکتے محمد کو زندہ ہونا ضروری ہے اس دعا کے لیے نمبر ایک نمبر دوسری بات محمد کو آپ کی دعا سننا ضروری ہے اگر محمد آپ کی دعا سن نہیں سکتا تو وہ اللہ کے سامنے آپ کی دعا پریزنٹ نہیں کر سکتا تو لہذا محمد اگر اومنی پریزنٹ ہے انٹرسیڈر ہے انٹرسیڈر آف یور پریئر بھی ہے تو محمد کو خدا ہونا پڑے گا کوئی بھی شخص خدا ہوئے بغیر کوئی بھی شخص خدا ہوئے بغیر نہ تو ہر کسی کی دعا سن سکتا ہے نہ ہر کسی کی آواز سن سکتا ہے نہ ہر کسی کے لیے انٹرسیڈ کر سکتا ہے محمد اس دنیا میں بھی آپ کی دعائیں سن سن کے آپ کے لیے انٹرسیڈ کر رہا ہے اللہ کے سامنے جب رومن امپائر آیا تھا <clears throat> جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں جو رومن امپائر آیا تھا اس کو میں نے یہی جب دکھایا تھا اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور ایونچولی مجھے اسے نکالنا پڑا کیونکہ جب ان لوگ پر حجت نہیں ہوتی یہ لوگ پھر لیفٹ رائٹ بھاگتے ہیں محمد وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے آخرت والی سیجن کو بنا لیا اس والی دنیا کی سیجن وہ یہاں پہ ہے وہ کہہ رہا تھا یہ دونوں ملتے نہیں ہیں بھائی تمہارے دماغ کو میں چلا نہیں سکتا ہوں چلانا تم نے اپنے دماغ کو خود ہے محمد اس دنیا میں بھی انٹرسیڈ کر رہا ہے آخرت میں بھی کرے گا محمد آخرت میں تبھی انٹرسیڈ کر سکتا ہے جب اسے اس دنیا میں تمہاری نیتوں نیت مینز جو تمہارے دل میں ہے جو تمہارے دماغ میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اگر محمد کو آپ کی نیتوں کا نہیں پتا وہ آپ کے لیے انٹرسیڈ نہیں کر سکتا اور آپ کی نیتوں کا پتہ ہونے کے لیے محمد کو خدا ہونا ضروری ہے اومنی پریزنٹ ہونا ضروری ہے ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے ورنہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا اللہ عمین اسالو کا یہ کہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نیچے آتے ہیں عربی میں آتے ہیں ذرا مشکل ہے انگلش پڑھنا کدھر گیا اللہ عمنی اسالو کا کا کا بھی نہیں کہ محمد نبی الرحمد ربی فی حاجت حاضہ میری یہ ولی حاجت یہ ولی ضرورت حاجت حاضہ تو لے کے جا اللہ کے سامنے کیوں بھائی اللہ کو انٹرسیشن کی ضرورت کیوں ہے اگر اللہ ہر وقت ہے میری گردن کے پاس ہے شارک کے پاس ہے چلو کوئی کوئی کوئی ریزن ہے کہ اللہ کو انٹرسیشن کی ضرورت ہے مان لیتے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے محمد اللہ سے بھی زیادہ سنتا ہے میری بات کیونکہ محمد میرے لیے انٹرسیڈ کر رہا ہے محمد میری دعاؤں کو لے کے جا رہا اللہ کے پاس تو لہٰذا محمد کو اللہ سے بھی زیادہ میرے قریب ہونے کی ضرورت ہے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں وہ اتیات کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اتایات پڑھنے کے بعد السلام علیکہ حیو النبی اے نبی جو کہ حی ہے جو کہ زندہ ہے حیو النبی جو زندہ نبی ہے اس کے اوپر سلام السلام علیکہ حیو النبی بھئی بھائی نبی مر گیا بھائی تم ڈائریکٹ نماز میں بیٹھ کے نبی کے اوپر سلام کیسے بھیج سکتے ہو وہ جی فرشتہ لے کے جائے گا تو بھائی فرشتہ لے کے کیسے گا تو ڈائریکٹ بول رہے ہیں یہ جو فرشتہ لے کے جائے گا والی چیز ہے یہ اسکالرس نے والی ہے ایڈیڈ ہے آپ نماز میں یہ نہیں کہہ رہے یا فرشتوں میرے اسلام کو لے جاؤ میرے اسلام کو لے جاؤ نہیں آپ نماز میں بول رہے ہو ڈائریکٹ محمد کو السلام علیکم نبیو او نبی اب وہ زندہ ہونا اس کا ضروری ہے اگر وہ ہے ہی نہیں ہے تو <clears throat> اس کو سلام کیسے پہنچ رہا ہے direct how can he accept the direct سلام سو بیسیکلی سلام ڈائریکٹ بھیجنے کے لیے اس کا ہونا زندہ ضروری ہے محمد از دا سیکنڈ گاڈ آف اللہ he is the second god آف اللہ سپلیکیشن کو ہی ورشپ کہتے ہیں یہ سپلیکیشن سپلیکیشن کہتے ہیں دعا کو یہ دعا کر رہے ہیں ڈائریکٹ محمد سے دعا کس کو کر رہے ہیں ڈائریکٹ محمد کو اگر آپ دعا کر رہے ہیں دعا کو انگریزی میں کہتے ہیں سپلیکیشن انگریزی میں دعا کرنے کو کہتے ہیں سپلیکیشن آپ ڈائریکٹ محمد سے دعا کر رہے ہیں محمد میری اس حاجت کو اللہ تو پہنچا دے تو اگر آپ محمد کو ڈائریکٹ سپلیکیشن کر رہے ہیں تو کیا کہتی ہے حدیث indeed the supplication is worship بے شک دعا جو ہے وہ عبادت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ محمد کی عبادت کر رہے ہیں ونس اگین پچھلی والی حدیث میں آپ محمد سے ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں دعا انگریزی ورڈ سپلیکیشن یہاں پہ عربی میں کیا آتا ہے ان دعل عبادہ بے شک دعا عبادت ہے اگر آپ محمد کو ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں کہ محمد میری اس حاجت کو اللہ کو پہنچا دے تو ڈائریکٹ دعا کرنا حدیثوں کے مطابق عبادت ہے ورشپ ہے انڈیڈ دا سپلیکیشن از عبادہ محمد اسلامک اسکرپچرز کے مطابق آپ کا دوسرا خدا ہے اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بھی اس کو دیے وہ اومنی بھی ہے آپ ڈائریکٹ اس کو دعا بھی کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس کو سلام بھی بھیجتے ہیں اور محمد کی اپنی حدیثوں کے مطابق عبادت کا دوسرا نام دعا ہے سپلیکیشن عبادت ہے سپلیکیشن عبادت ہے ملٹیپل المفرد میں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ عبادت سپلیکیشن جو ہے وہ عبادہ ہے سپلیکیشن از ورشپ اسی وجہ سے اس حدیث کے آگے کیا call on me and I will answer you اللہ بول رہا ہے محمد اللہ بول رہا ہے لیکن وہاں پہ دوسری حدیث میں آپ اللہ سے دعا نہیں کر رہے آپ محمد کو ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کی دعا کو لے کے جائے محمد is is the second person of اللہ اللہ دس دا پرابلم اسی وجہ سے کے لیے محمد نے احد یوز کیا اگر وہ احد یوز نہ کرتا واحد یوز کرتا تو مسلمان آ کے ان حدیثوں کو بولتے یہ قرآن سے تکرار کھا رہی ہیں اس لیے یہ ضعیف ہیں لیکن یہ قرآن سے تکرار نہیں کھا رہی قرآن سے تکرار تب کھاتی <clears throat> اگر قرآن میں اللہ اپنے ایٹریبیوٹ محمد کو نہ دیتا یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسلام کا بیسک پرابلم آف توحید ابھی آج صرف محمد بتایا میں نے ابھی تو یہ محمد کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے ابھی تو حجر اسود میں نے آج دکھا تھا جو میں نہیں دکھایا اگلی دفعہ میں ہم اللہ قرآن اور حجر اسود اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ قرآن بھی جو ہے وہ پرندوں کی طرح اینڈ میں آئے گا قرآن کے ڈفرنٹ چیپٹر پرندوں کی طرح اٹھ کے انٹرسیڈ کریں گے سو بائی دس لاجک قرآن بھی اومنی پریزنٹ ہے قرآن بھی اومنی پریزنٹ ہے حجرہ اسود اپنے چمی کرنے والوں کے گناہ کو ایبزارب کرتا ہے میں دوبارہ لفظ بولتا ہوں جو مسلمان حضرت اسود کو چمی کرے گا حضرت اسود اس کے گناہوں کو ایبزارب کر لے گا کیونکہ حضرت اسود شروع میں سفید تھا بعد میں کالا ہو گیا کیوں کہ بنی نو آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم قرآن ایک ٹرینٹی کیا قرآن میں بہت سارے خدا ہیں محمد بھی خدا ہے قرآن بھی خدا ہے اس کے علاوہ قرآن میں بہت ڈھیر سارے علین ہیں آلین قرآن کی سب سے امپورٹنٹ آیت آیت الکرسی کے اینڈ میں اللہ کہتا ہے کہ وہی علی العظیم ہے لیکن قرآن کے اندر اور بہت سارے علی ہیں علی آئین لام یہ علی علین جس کی پرولر ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے قرآن ٹرینٹی کے اوپر قرآن میں ہر چیز میسڈ اپ ہے کیونکہ محمد نے جو چیز ادھر سے پکڑی جو چیز ادھر سے پکڑی اور نقل میں عقل کی ضرورت ہے اور عقل تھی نہیں بیچارے میں چلاک ضرور تھا کننگ ضرور تھا لیکن بیچارے میں عقل نہیں تھی لہذا قرآن میں اس نے بیسک اس قسم کی چیزیں ڈالی ہیں کہ ہم آج پکڑ کے ایک نارمل انسان پکڑ کے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے یہ تھی آج کے پورے ٹاپک کی سمری پارٹ ون ہے پارٹ ٹو اور پارٹ تھری کے لیے سارے لوگ جڑے رہیے گا ملیے گا اگلے سیٹرڈے کو بھی اور ہمارے ساتھ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ابھی او امت بھائی بیٹھے ہوئے باقی نکل گئے اور رائٹ سو امید ہے آپ لوگوں کے لیجیے جی جی کیا کہہ رہے ہیں امت بھائی نہیں بس تبلیغ کر رہا تھا منا بھائی ویلکم ارے یس سر منا بھائی امید ہے کہ آپ کو میرا آخری اور آج کی سمری پسند آئی ہوگی یس سر لیکن میں کیا بول رہا ہوں بنا نبی کو درود بھیجے کے دعا نہیں پہنچتی ہے اوپر تک نا اٹک جاتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں دعا اٹک جاتی ہے درود پڑے بنا اگر دعا کیے تو کمپلسری ہاں، ہے بالکل ہاں کمپلسری ہے نا دعا پڑھنا ایک دم درود بھیجنا محمد کو اس کے بعد ہی دعا مانگو اور پھر واپس درود درود پڑھو بالکل درست فرمایا منا بھائی سپر چیٹ بھی آپ لے لیں سر یس سر کے کے ساتھ ساتھ صحابہ بندروں پتھر مار سکتے ہیں تو تو کیا امید کرو گے گڈ گڈ کا کا جی سر ووک کمار بولتے مجھے بلاک سے ہٹا دو نیند نہیں آئے گی جلدی کہاں سے جی ساحل بھائی آپ کے historical information also and medium کی اسپیلنگ غلط ہے جب آپ نے پیزا کی پرائز بتائی ہے ساحل بھائی کو کہہ رہے ہیں تو یہ ہم اس مہینے تقریباً توحید ہی رگڑیں گے اگر کوئی اور ٹاپک بیچ میں نہ آ گیا تھینکس الاٹ سر اللہ اور خدا میں کیا ڈفرنس ہے خدا کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ محمد کے خدا کا پرسنل نام ہے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں اللہ محمد کے خدا کا پرسنل نام ہے الہ بہت ڈھیر سارے ہو سکتے ہیں ہر دھرم میں ہر ریلیجن کا خدا ہو سکتا ہے اللہ محمد کے نام محمد کے خدا کا پرسنل نام ہے اور ونے پانے جی آئے ہیں ایڈم بھائی بس کرو خدا خود آ کے کہے گا بس کر بس کرو بھائی چاہتے کیا چاہتے ہو, کیا ہو? ہاں۔ ساحل بھائی کیا ساحل بھائی کیا حال چال فرسٹ کلاس بھائی اینڈ uh, یار گدر والے کیا یہ گدر والے لیاقت علی تو نہیں گدر پکچر میں لگتا ہے کوئی لیاقت نام کا ولن ولن رہے گا بھائی ہوگا sorry article has been edited okay sir thank you so very much sir کیا ہے تو آپ نے آپ کو پسند آیا ہوگا اب بات یہ کہ مجھے چاہیے کوئی ایسا مومن جو اس کو کمپلیٹلی ایجوکیٹڈلی بتا سکے مجھے یہ دو نمبر ہی نہیں چاہیے یہ جتنے بھی مومن آ جائیں they are basics they don't even know A B C D ان کے ساتھ میں کیا بات کروں گا ان کو نہیں پتا اصل میں یہ چھوٹے موٹے ہمارے جو مطلب کم علم والے جو مومن ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ سب بات کوئی دھاردار دانت والا چاہیے ایک دم نالج رکھنے والا اچھا لالا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی پانچ گھنٹہ سے اوپر کی اسٹریم ہو گئی لیکن حاصل کلام گفتگو جو آپ نے بیس منٹ سے شروع کی ہے وہ زبردست تھی سارا نچوڑ اس میں آپ نے دے دیا پوری اسٹریم کا زبردست زبردست جو آپ نے بتایا جس سلیقے سے جس طریقے سے یہ صرف ایڈم پر ہی جستا ہے کہ مطلب جس طریقے سے آپ نے بیان کیا قسم میں بیٹھا تھا نا میں سوچ رہا تھا دیکھ رہا تھا چیٹنگ میں تھا جس طریقے سے آپ بیان کر رہے تھے مطلب کوئی لگ رہا ہے عالم اگر بیان کر رہا ہے اور جو حوالہ جات آپ پیش کر رہے تھے تو سیلیوٹ ہے آپ کو اچھا دوسرا پوچھنا یہ تھا آپ نے حضرت اسود کے متعلق جو بتایا تو کہیں پہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جنت سے لایا گیا تو پہلے سفید تھا دودھ کی مثل تھا بعد میں اس پر گناہوں کے دھبے پڑتے گئے تو وہ بلیک ہوتا گیا کالا ہوتا گیا سیاہ پڑتا گیا تو کہیں پہ حجر اسود کو حضرت اسود بھی باندھا گیا ہے کہیں آتا ہے حضرت کو حضرت مطلب؟ دوبارہ یہ لاسٹ سفید نہیں اب بھی باندھا گیا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ کہا گیا ہے کہ محمد کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ وہ سفید تھا ٹھیک ہے لیکن جی۔ حضرت اسود کا اچھا، حضرت اسود میں ایک اور پرابلم ہے جو میں نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو حجرہ اسود اگر وہی ہے جو کہ ابراہیم کے زمانے سے لے کے آج تک ہے تو حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہم پتھر کی کرتے تھے جب دل کرتا تھا پتھر بدل دیتے تھے کوئی اچھا پتھر لگ جائے مل جائے تو سو پھر مجھے پروف کرنا مسلمانوں نے کہ یہ وہی پتھر ہے جو ابراہیم کے زمانے سے چل رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو ابراہیم کس سن میں یہاں پہ آیا ہسٹری کا کوئی ایویڈنس دے دیں کوئی ایک تو ایویڈنس دے دیں کہ ابراہیم یہاں پہ آیا اچھا چلے وہ بھی نہ دیں مجھے یہ بتا دیں آج سے محمد کی پیدائش سے صرف پانچ ہزار سال پہلے کیا مکہ میں یہ خانہ کعبہ موجود تھا کوئی ایک آرکیولوجیکل ایویڈنس دے دیں آپ اگر کسی بھی ہسٹری میں جائیں آپ ہندوؤں کی ہسٹری میں دیکھ لیں وہ آپ کو تین تین ہزار سال پرانے پتھر دکھا دیں گے جن کے اوپر تین ہزار سال پرانی انکرپشن کوئی لکھی ہوگی کوئی مورتی دکھا دیں گے کوئی اس کا وہ دکھا دیں گے یہ دیکھو جی یہ مورتی ہے اس کو ہم نے کاربن ڈیٹ کرایا ہے اور یہ تین ہزار سال پرانی ہے ٹھیک ہے یا یہ والی انکرپشن ہے یہ اس طرح کی ہیبرو میں لکھی ہوئی ہے جو کہ اولڈ ارلڈک ہیبرو تھی اور پتھر جو بتاتا ہے تین ہزار ڈھائی ہزار سال پرانا ہے محمد کے کعبے کا ایک بھی پتھر آپ کے پاس موجود نہیں ہے جو ڈھائی ہزار سال پرانا ہو کیا بکواس ہے بات ہے کیسی بکواس ہے کعبہ کتنی دفعہ ٹوٹا کتنی دفعہ مسمار ہوا کسی نے ایک پتھر کو سنبھال کے نہیں رکھا اس کے this is how stupid Sajid بھائی ہم جب حضرت سے بات کریں گے بہت ساری باتیں کھلیں گی ابھی تو آغاز محبت ہے توحید اسلام میں توحید کے اوپر اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ اسلام از اسٹوپڈ ایڈیالٹک کلٹ جس میں محمد صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا توحید کی بیسک آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں تھا یونیفیکیشن انٹو ونس کیا ہوتا ہے unification into once that is stupidity لفظ توحید ہی چوری کا لفظ ہے لفظ توحید ایک چوری کا لفظ ہے جو کہ میں وہ بھی دکھاؤں گا ڈونٹ وری ابھی تو بھائی آغاز محمد ہے میں اصل میں اتنا زیادہ نالج اکٹھا نہیں دینا چاہتا مسلمانوں کو کیونکہ ہمارے مسلمان جو ہمارے پاس آتے ہیں دے آر ویری بیسک جن کی نالج اتنی کم ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اپنی جو ویڈیو کی ہے وہ نومبر سولہ دو ہزار بیس کو کی تھی انگلش چینل پہ میں اس کے دو سال کے بعد آج اردو چینل پہ وہ کام کر رہا ہوں جو میں نے دو سال پہلے انگلش چینل پہ کر دی ہے سو امیجن کہ میں آلریڈی <laughs> بہت سلولی لے کے چل رہا ہوں ان کو جو باتیں میں نے ساتھ کی ان میں سے میجر حدیثیں میں کسی نہ کسی اور ڈیبیٹ میں دکھا چکا ہوں کسی نہ کسی اور چیٹ میں بات میں تھوڑا تھوڑا ہنٹ دے چکا ہوں میں ان کو چلا رہا ہوں ابھی اس لیول کے نالج تک جہاں تک ان کو ابھی آ رہا ہے they are way far behind Sajid بھائی they are way far behind بہت پیچھے بیٹھے ہیں تو لوز موشن کا بھی وہ کام کر دے گا بہتر آپ نے کہا کہ آپ نے جو دیا ہے وہ شدھ چیز ہے وہ گھی ہے لیکن وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ دیتے رہیں تاکہ ان لوگوں کو ہضم بھی ہو جائے اور وہ انسانیت کی طرف لوٹ کر آ لیکن لالا جی میں سچ بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو آج کی اسٹریم ہے اور لاسٹ میں جو آپ نے مضمون باندھا ہے وہ آپ پر ہی زیب دیتا ہے یہ ایڈم کو ہی زیب دیتا ہے ہر کسی پر زیب نہیں دیتا سر بہت بہت دھنیہ واد خیر سے ابھی نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی ہم کریں گے میں نے اب سوچا ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے مجھے ہر دفعہ اسٹریم کے اینڈ میں خلاصہ دینا ضروری ہے سمری دینا ضروری ہے تو میں یہ جب تک احد کی اسٹریم چل رہی ہیں واحد کی اسٹریم چل رہی ہیں توحید کی اسٹریم چل رہی ہیں میں اینڈ میں خلاصہ ضرور دیا کروں گا ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے ورنہ اتنے بڑے ڈبیٹنگ انداز میں بات کو نکالنا مشکل ہے سو میں دیتا جاؤں گا اور ایولیش انفینٹی کہتے ہیں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ایلوچ انفینٹی کہتے ہیں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کٹر مومن اینڈ نان کٹر مومن sir not possible not possible آپ کو کیا پتا کون جھوٹ بول رہا کون جھوٹ نہیں بول رہا یہی تو اسلامک آئیڈیالوجی کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس وجہ سے وی گرا بی ویری ویژولنٹ ہمیں بہت ویژولنٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہر مسلمان کٹر بھی نہیں ہوتا تو دیٹس آلسو پاسبل تو ہمارے ساتھ حقوق سیکر جی آئے ہیں ہماری دیدی ہیں ہماری دیوی ہیں لگتا ویڈیو دیکھے لگتا یاد تازہ ہوگی تمہاری نہیں نہیں میں نے پہلے بھی دیکھا تھا ایک بار آج نیچے کسی نے پہلے بولا نا کہ چپ چپ مجھے یاد آ گیا میں اوپر جا کے میں ایک بار بول کے آؤں گی ابھی چپ مرتدا مرتدا تم سب اچھا اس سے بڑا اس سے بڑا ریئل جوکس ساحل بھائی اور ایڈم بھائی ایورن میں بتانا چاہتا ہوں ریئل جوکس میں اس وقت باہر ہوں مطلب گھر سے باہر ہوں اور میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اس کی صدارت میں کر رہا تھا تو کچھ دیر پہلے میں نے صدارت چھوڑی تھی میں سوچا کہ چلوں گھر پہ سونے کے لیے تو چھوڑ کر آیا تو پھر آپ سے چیٹنگ کرنے لگا کیا بتاتے لوگ ہم کو صدارت کے لیے بلانے لگے لالا جی واہ واہ اور کیا چاہیے بھائی آپ صدر ہی ہیں ٹینشن ہی لینے کا <laughs> جی اب میں گھر چل رہا ہوں لالا جی باہر ہوں اور اس سے پہلے یہ بتانا دوں کہ آج تھوڑے بہت کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جو چیٹ کو بڑا خراب کر رہے تھے تو موٹس آپ بڑھا دیجیے آپ جس کو مناسب سمجھیں بہر کا پوجا جی اگر ہیں تو ان کو بنا دیجیے زیادہ بہتر ہوگا ارے آپ موڈ نہیں نہیں میں موڈ ہوں پوجا جی کو بھی بنا دیجیے پوجا جھا کو بنا دیجیے پوجا جھا کو موڈ بنایا ہوا تھا میں نے پتا نہیں کیا وجہ اچھا دیکھتا ہوں اوکے تھینک یو میں نکلتا ہوں ایڈم صاحب مجھے بھی بنا دو نہیں آپ کے لیے تو آپ کو تو پیسے دینے پڑیں گے کتنے بھگوان پاروتی کی چوت میں ایڈم کا لوڑا یسو کی کتی کتنی دفعے گا <laughs> یار اس کے بعد دس دس دس آئی ڈی ہم لوگ کرتے کرتی پھر آ جاتا ہے بار بار دوسری آئی ڈی سے میں نے کہا شاید کوئی اب مسئلہ آیا اس کو آخری بات کرنے کا موقع دے دے میرے کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے ڈسکاؤنٹ میں بتاؤں گا میں آپ کو کم از کم اچھا۔ چلے ایک ادب ایک ایک گاڑی کے پیسے دے دیں ٹاٹا کی گاڑی جو ہے نا وہ سفاری کتنے کی آتی ہے سہیل بھائی او حافظ چل اللہ حافظ اتنی جلدی بھاگ گئی ایک ٹاٹا کی گاڑی نہیں دے سکتی آپ اچھا اچھا ٹاٹا والی وہ نینو ہاں وہ مل جائے گی نینو اچھا۔ نہیں سفاری سفاری ایڈم کی فیوریٹ ہے بھائی ٹاٹا سفاری مجھے وہ پسند آئی ہے بھائی میں نے ٹاٹا کی سفاری خرید لینی ہے کسی دن یار میرے کو وہ دیکھا ہے تو نے یہ بول دیا چلو ٹھیک ہے میں کروں گی لیکن پھر وہ <laughs> مزاق کرو مزاق لگے گا اس میں لگیں گے تھوڑے زیادہ پھر میں دو جی۔ تین مہینے لگ جائیں گے مجھے دو تین مہینے میں تین مہینے ہاں۔ تو لگیں گے پھر مجھے پکا اتنے ارے آپ چار مہینے آپ چار مہینے لے لیں میری طرف سے ایڈوانس موڈ بن جائیں آپ اور چار مہینے لیں کوئی مسئلہ نہیں تین کی بجائے میں <laughs> چار مہینے بعد سفاری خرید لوں گا ابھی کتنے کی آتی ہے میں نے ابھی کل پرسوں دیکھا تھا اٹھائیس لاکھ کی ہے صرف پاکستانی انڈین ابھی رمن بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو اٹھائیس لاکھ کی ہے میں نے دیکھا ہے رمن اچھا، بھائی آپ کو نہیں پتا کر لوں گی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلے بس ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اچھا ایڈم تم کو ٹاٹا سفاری پسند ہے تم نے یہ گاڑی دیکھے ہو مستوبوسی کی پجیرو میرے خیال سے میں چلاؤں گی اب پیچھے بیٹھنا وہ سب سے بیٹر ہے <laughs> ارے اس کا کرنا ہے میں چلاؤں گی آپ پیچھے بیٹھنا مزے سے گھومنا <laughs> کہاں سفاری پہ ہم اتنے پیسے خرچ کریں گے پھر وہ کبھی بار اے سی زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو زکام سن روف ہے نہیں چھوڑیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے آٹو رکشا سے یہ اس میں کھلی ہوا تازہ ہوا <laughs> یار میری مدد کرو سارے سب بیٹھے چپ کر کے کوئی تو میں ساحل بھائی کچھ اور بات کرنے لگے ساحل بھائی آپ کے کہہ رہے تھے میں نے بولا تھا کہ اپنے کو تو پجیرو پسند ہے بھائی اچھا اوکے جب آپ کبھی چلائیں گے نا جب آپ چلائیں گے پجارو کو پراڈو کے ساتھ یا لینڈ کے ساتھ آپ کو پتا لگے گا آپ کو پجارو پسند نہیں آئے گی اچھا بھائی اتنا اتنا بڑا بڑا نہیں سوچتا ہوں میں لینڈ کروزر فارچونر یہ فارچونر فارغ ہے وہ لینے کی گاڑی نہیں ہے فارچونر کو چھوڑ دو ہاتھ بھی نظر بھی نہ ڈھلو اس پہ فارغ ہے فارغ ترین گاڑی ہے دنیا کی فارغ ترین گاڑی جو ٹویٹر نے بنائی ہے فارچونر بنائی ہے اچھا پھر میں نہیں سمجھا ہاں، آپ آپ بس آپ سفاری تک رہے ہیں یہ ٹاٹا کی سفاری تک بس چلو پھر میں ویٹ کرتا ہوں یوٹیوب پہ ہیلو کرنے میں آپ کو بنایا تھا کتنا ظلم کر رہے ہو مرتد ہو مرتد سب تم مرتد <laughs> کچھ نہ ہوتا تو ایڈم ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا کیا فلسفی ہے یار واہ کیا بات ہے تو ساحل بھائی آپ کو مزہ آیا سر آج کی سٹریم کا بہت زبردست اچھا میں بس ایک چیز بولوں گا کہ وہ جو ابھی تم حقوق سیکر سے گاڑی کی مانگ کر رہے تھے تو اپنے کو دیکھنے والے میں کچھ اکھنڈ چوتی ایسے بھی ہوتے ہیں <laughs> ہاں تو کچھ اکھنڈ چوتی ایسے ہوتے کے لیے کام کر رہا ہے موڈ بنانے کے لیے پیسہ مانگتا ہے ایسے اخنڈ چوتی بھی ہے بھائی مارکیٹ میں اگر کوئی اس پہ بنایا گیا نا ویڈیو تو اس کے جمن والے دن تے لانت پہ آئے کیا پاگل بنے کی انتہا ہوگی اگر اس پہ ویڈیو بنائے اچھا اچھا مطلب اس میں مطلب کیا بولتے ہیں اس کو دکھ کی بات یہ نہیں ہے کہ ایسے اکھنڈ چوتیے موجود ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ان اکھنڈ چوتیوں کی باتوں میں بےچارے کچھ مہا چوتی آ بھی جاتے ہیں ساحل سر اس کا شارٹ کر دو اے سی کر دو آج سے اچھا۔ <laughs> میں کیا بول رہا ہوں ساحل بھائی یہ تو اتنی کلپ کاٹ کے پوری چلانا چاہیے تمہاری آواز کے ساتھ کچھ اکھنڈ سوتے آ جاتے بنانے کے لیے یہاں تک کہ امت بھائی کلپ <laughs> کاٹ کے چلا ہی جائے بھائی یار اصل میں بات بتائی گیا ہمارے نام کو استعمال کر کے پروموشن کرنے کے لیے بہت سارے چینلز ہیں لیکن یہاں پہ کوئی پڑھا لکھا آئے گا نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا یہاں پہ آ گیا جن کو وہ لوگ دو چار سنتے بھی ہیں نا وہ بھی نہیں سنیں گے اس کے بعد کیوں یہاں پہ آئیں گے تو ڈیمالش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے knowledge is power remember that education and knowledge is power If you have the right education and Madam, Madam, sorry to interrupt. Sorry to interrupt. I'm really sorry. میں تھوڑا سا disagree کرتا ہوں. Hmm. Only knowledge is not power. مطلب یہ line میں بول رہا ہوں. YouTube کی دنیا میں only knowledge is not power knowledge plus your communication knowledge plus the way you share the knowledge right تو یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے صرف نالج بھی رکھو گے آپ تو people people will not watch you you you should know how to communicate is edge so yes you are right and I fully agree with you آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں knowledge is actually how you utilize your education it as well تو Uh, کس وقت کیا پوائنٹ رکھنا ہے بہت ضروری ہے میں اب اس وقت کل آپ دیکھو نا میرے پاس ہمیشہ سے چیپٹر نمبر ستر کی آئے تھے لیکن میں نے نہیں دکھائی تھی میں نے کہا تھا اینڈ میں دکھاؤں گا جب موقع آئے گا لیکن جب تک وہ آ گیا اتنی دیر میں وکاس آ گیا پھر مجھے دکھانا پڑا اینڈ میں قرآن کے اندر وہ جو ہے کریشن آف دا ورلڈ بڑی طریقے سے بیان کی گئی ہے ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ سے تھی اللہ نے اکٹھی بنائی تھی اور پھر سیپریٹ کر دی ایک وہ جگہ ہے کہ اللہ نے دنیا پہلے بنائی تھی آسمان بعد میں بنایا تھا اور ستر والی میں آسمان پہلے بنایا تھا دنیا آباد میں بنائی تھی قرآن میں تین کنٹراڈکٹری ویو ہیں ورلڈ کریشن کے اوپر اور اصل میں مجھے اینڈ میں موقع نہیں ملا کیونکہ آپ لوگ جو ہو وہ آگے چلے گئے تھے اور میرا مجھے ایک جگہ جانا تھا اور ٹائم ختم ہو گیا تھا میرے پاس ورنہ میں نے اینڈ میں وہاں پہ بھی دس منٹ کا ایک لیکچر دینا تھا جس میں میں نے تارا کچھ بتانا تھا یہ تو اینی ہاؤ کسی اور دن آپ کے ساتھ ابھی دیکھو نا ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے یہ آپ کا اسٹریم چالو تھا اور زید پٹیل بھائی کا بھی چالو تھا زید پٹیل بھائی کے وہاں پہ کسی نے یہیں پہ اپڈیٹ دیا تھا were only ninety two hundred people تو یہاں پہ آپ چار ہزار کراس ہوا ہوا تھا ہاں تو یہ سوچتے کہ چلو یار تھوڑا مطلب کبھی کبھار ایڈم کا ساحل کا نام لے لیتے ہیں کچھ بتا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مل جاتا ہے ان کو جب وہی بچے جو وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ریفرنس دے دو ابھی میرے پاس ایک فیس بک کی ویڈیو آئی ہے میں ابھی میں نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا میں آپ کو دکھاؤں گا بڑھیا کس جگہ پہ کس گلی میں کس کھڑکی سے کوڑا پھینکتی تھی وہ مل گئی یہ جگہ بڑھیا نہیں ملی ہاں مطلب کھڑکی بتائیے اس میں ہاں کھڑکی اور جگہ اور گلی وہ مل گئی ہے اس گلی سے اس کھڑکی سے بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی محمد پہ ابے سالو بڑھیا ملی نہیں کوڑا پھینکنے والی گلی مل گئی ہے تم لوگوں کو ارے وہ کوڑیے کوڑے والی بڑھیا آج کل ہمارے چیٹ میں رہتی ہے بھائی اس نام سے سپر چیٹ بھی آتا ہے یہ حقوق سیکر ہے بھائی کسی کو مت بتانا وہ کون تھی یہ حقوق سیکر ہے بھائی کوڑے والی بڑھیا میں نہیں تھی وہ میں نہیں تھی ارے دو بار لائک نہیں کرتے اے این پی ہمیشہ نمبر میں لائک کرتے ہیں one three five seven nine even number میں لائک نہیں کرنا یاد رکھیے آپ نے ایون نمبر میں لائک کر دیا دو بار میں لائک نہیں کرنا جہاد ہمیشہ آڈ نمبر میں کرنا لائک کے اوپر یار یہ کتنا غلط بھائی ہے دو بار لائک کر دیا اس کو اتنا بھی نہیں پتا جہاد لائک کے اوپر جہاد جس نے بھی کرنا ہے وہ ایون نمبر میں کرنا ہے one three five seven nine eleven اور نمبر میں لائک پہ جہاد نہیں کرنا اوکے دوبارہ سے لائک کرے تین کر دیں پورا ڈس اچھا، لائک کرنا ہے تو دو کر سکتے ہیں dislike dislike dislike جب بھی کرنا ہے سوری ڈس لائک جب بھی کرنا ہے وہ آڈ نمبر میں کرنا ہے ٹو ایک دفعہ ڈس لائک نہیں کرنا two four six eight ten dislike ہمیشہ اور نمبر میں کرنا ہے لائک ہمیشہ سوری ڈس لائک ہمیشہ ایون نمبر میں کرنا ہے اور لائک ہمیشہ آڈ نمبر میں کرنا ہے یاد رکھیے میری اسٹریم کا مسلموں کی اسٹریم پہ جائیں گے تو کچھ بھی نہ کرنا <laughs> کچھ بھی نہ کرنا وہاں پہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے <laughs> اچھا سر میں کیا میں جا رہی ہوں ابھی نکلنے والی تھی میں جاتے جاتے ایک بار بولنے آئی تھی جی۔ سر سر وہ جو بول رہے تھے آپ اے سی والے ان ہاں۔ کو میسج ہے میرا کہ اگر یہ سفاری والی بات سے کوئی کچھ بولے تو ان کو میرا میسج ہے کہ جس انسان نے ہمیں اس ڈارکنیس سے نکالا اس کے اوپر یہ سفاریاں بفاریاں کیا پوری زندگی کو جیسے یہ بولتے ہیں نا کہ ہم اپنے نبی کے لیے جان دے سکتے ہیں ہم بھی دیں گے آج پوری رات نیند نہیں آئے گی خوشی سے نہیں یہ ساحل بھائی قسم سے یہ صرف کسی کو کہنے کے لیے نہیں یہ دل سے ہے قسم سے آپ نے جس اندھیرے سے سب نے ہمیں باہر نکالا ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں بہت بڑی بات کر دی آپ نے لٹرلی بہت بڑی بات کر دی سدا خوش رہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ایک نئی ایک انسان کا نیا جنم ہوتا ہے ایک انسان کو نئی زندگی دے دیا آپ نے اور وہی ہے جیسے ایک اندھا وشواس یہ جو لوگ کرتے ہیں نا اس اندھے وشواس سے اپنی زندگی کو ڈارکنیس میں لے جاتے ہو لیکن آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنا ٹائم دیا اپنی نالج دی اور آئی ڈونٹ نو مجھے وہ لفظ نہیں ملتے حکومت سیکر سیکر جی اگر آپ میرے چینل پہ کمیونٹی ٹیب اگر دیکھے تو کل میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی جی۔ کل ہی آج صبح میں ڈالی تھی پتا نہیں کل ہاں کل ہی میں نے ڈالی تھی صبح میں جی۔ تو ہاں اس میں دیکھو جیسے آپ اتنی خوش ہیں نا کہ آپ کو جیسے ایک نئی زندگی ملی ہے اسی طریقے سے ایک ایکس مومنا ایک ایکس مسلمہ جو ہے وہ تین چار مہینے پہلے چینلز کی میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کے وہ اسلام اس نے چھوڑ دیا تھا ہاں۔ اور سیم جو آپ کا جو آپ کی جو فیلنگ ہے نا سیم اس کی فیلنگ ہے اور اس نے وہ مجھے میسج کیا تھا واٹس ایپ پہ اور وہ میں نے کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ بھی کیا تھا تو آئی ایم شیور کہ جیسے آپ ہے اور وہ ہے ویسے کئی سارے مومنائیں ہوں گی جن کی زندگیاں اس عذاب سے جو ہے وہ یعنی وہ باہر نکلی ہے جی جی بالکل بالکل کیونکہ یہ مین چیز ہے نا کہ ایک انسان پتہ کیا ہے چاہے وہ اسلام ہے چاہے ہندوازم ہے چاہے کوئی بھی اور مذہب ہے دیکھا ریالٹی یہی ہے اس دنیا کی کہ مرد جو ہے نا مرد مرد جو ہے وہ اپنا مطلب یہ مرد پردھان جب مش پرش پردھان ہم کہتے ہیں نا لیکن آپ وہ لوگ ہو جو مرد ہو کے ایک عورت کے حق کے لیے بھی لڑتے ہو آپ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہو آپ ہمارے لیے لڑتے ہو اور یہ اب اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے آگے چلیں اور ان جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت ہو آپ ہم تھوڑا سا بھی آپ کے کام آ سکے کسی طریقے سے کافی ہوگا ارے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیہ جی، یہ دیکھیں آپ کے لیے آیا یہ اسپیشل ارے نہیں سفاری کی کیا بات ہے ایڈم سر کون سے کلر کی چاہیے میں ابھی فوٹو بھیج رہی ہوں ڈسکاؤنٹ میں نے آپ کو فوٹو سے پہلے ہی جو ہے نا موڈ بنا دیا اب آپ ٹینشن نہ لیں اسی ایڈم سی کے اردو چینل کے اوپر ہے لنک میں نے آپ آپ آپ کو بھیج دیا ہے ہے نے نے سپر چیٹ بھیجی میں کے لیے ویڈیو آج سے چھ مہینے پہلے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ پکڑے اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے کے نام سے میں نے اسٹریم بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ جائیے اور دیکھیے آپ کی سپر چیٹ پہلے سے آ گئی ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب امت بھائی ایک اور ہیں کہتے ہیں آرم ٹویسٹ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کوئی پردے بھائی آگے چلتے ہیں سندیپ سنگھ جی آئے ایڈم بھائی مکہ میں جو بلیک سٹون ہے اور کسی دیوی کی یونی کو لکھ پلیز اس بارے میں کبھی بتائیں بتائیں گے بتائیں گے بلیک اسٹون پہ جائیں گے تو وہاں تک بھی جائیں گے don't you worry don't you worry Sandeep Singh جی جی آگے چلتے ہیں کیا بات بولی سس اصلی فیمل ہے یہ لیکن چلے سب کو میری طرف سے بہت بہت تھینک یو ساحل بھائی جڑے رہیے گا میں نے آپ سے بیک سائڈ میں بات کرنی ہے اور سب لوگوں کو میرا بہت بہت دھنیہ واد تھینک یو اپریشیٹڈ اسٹریم کے جو جو پارٹ آپ کو بہت اچھے لگے اس کی کٹنگ کر گئے اور چلا دیں اس کے علاوہ کمنٹ کرنا نہ چھوڑیے گا یہ ساحل بھائی ہمیشہ سے کہتے ہیں اور آپ سب کو بہت بہت تھینک یو جن لوگوں نے سپر چیٹس یہاں پہ دیے ان لوگوں کا بہت بہت بہت تھینک یو جو لوگ پیٹریون پہ میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے سبسکرائب کر کے رکھے ہوئے ہیں جن کی طرف سے منتھلی سپورٹ آتی ہے ان لوگوں کا بھی بہت بہت بہت بہت بہت تھینک یو سبسکرائبرس کا تھینک یو وہ لوگ لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر دیکھے جن کے نام یہاں پہ نظر نہیں آتے جن کا پتہ یہاں پہ نہیں لگتا وہ لوگ پیٹری آن پہ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں لیکن جب تک کوئی خود نہیں بولے گا کہ اس کو میں یہاں پہ بتاؤں میں تب تک نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں جو مین پلر ہے مسلمانوں کی توحید نام کی وہ تم نے گرائی ہے جو ہمارے جو مومن بھائی ہے اور مومنائیں ہیں وہ اس بات پہ غور کر کے تھوڑا تحقیق کریں گی کہ جو ایڈم نے بتایا ریفرنس دیے وہ واقعی میں ویسے ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد غور و فکر کریں گی اور اس جھنجال سے ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد باہر نکلے اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ون سیکنڈ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور جیسے ہی اسٹریم کلوز ہو آپ لوگ ایک کمنٹ کا نظرانہ ضرور دے بہت شکریہ thank you so very much thank you Marconi بھائی آپ آئے ہوئے تھے لیکن آپ کچھ بولے بھی نہیں میں بھول بھی گیا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں آپ کے پاس اگر ہاں۔ کوئی ریفرنس ہے کہ جس جس کو آپ ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنے آئے تھے آپ جی بس میں سن رہا تھا اور میں انٹر ہو گیا تو میں یہی عرض کروں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو مذاہب ہیں نا دنیا میں مجھے دنیا کے مذاہب کی بات نہ بتائیں I understand all of them most of them not all of them I آپ اپنی بات کریں آپ مسلمان ہیں آپ توحید پہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں ریفیوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیں تو میں ریفیوٹ نہیں کر سکتا نہیں کہہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیون ڈیز آپ کے پاس نیکسٹ سیٹرڈے کو اس کا پارٹ ٹو کروں گا اور امید ہے کہ آپ نیکسٹ سیٹرڈے کو ہمارے ساتھ جڑیں گے اور کچھ نہ جی۔ کچھ نالج لے کے آئیں گے ریفیوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی۔ بھائی چل بہترین سر میں ویٹ ہاں۔ کروں گا آپ کا پلیز ضرور جڑیے گا اور ذرا ارلی جڑ جائیے گا بہت لیٹ جڑے آپ ذرا ارلی جڑیے گا اور ریفیوٹ لے کے آئیے گا آرگیومنٹ لے کے آئیے گا بالکل ٹھیک ہے اوکے سر جی بہت شکریہ